اس کا پیش لفظ دیکھیے اب تو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ دور خواتین کے لیے مختص ہو گیا ہے کبھی کبھی یہ احساس کچھ زیادہ ہی ہونے لگتا ہے مغرب اور اسلام کی تہذیبی کشمکش میں بھی ان کا مقام و منصب طے کرنے کا مسئلہ سر فہرست ہے ہمارے معاشروں میں انہیں ان کا مقام دلانے کی سرکاری اور غیر سرکاری کوششیں بھی کچھ زیادہ ہی نمایاں ہیں اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ احیاء دین کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے اس میں بھی سرگرمی سے تعاون کرنے والوں میں خواتین ہی آگے ہیں نو مسلموں کی داستانیں پڑھیں تو اس میں بھی خواتین ہی زیادہ نظر آتی ہیں قرآن جو دعوت پیش کرتا ہے اس پر عمل میں مرد عورت کی تخصیص نہیں ہے گزشتہ کچھ عرصے سے عالم اسلام رجوع القرآن کی ایک مہم برپا ہے ادارے قائم ہو رہے ہیں فہم قرآن کے لیے مختلف طرح کے کورس اور نصاب تجویز کیے جا رہے ہیں درس قرآن کے دس دس روز کے سلسلے جاری ہیں جن میں ہاں مرد و خواتین شرکت کر رہے ہیں بعض حضرات و خواتین کے نام تو اس حوالے سے خاصی شہرت حاصل کر چکے ہیں اسی سلسلے میں کویت کے رسالے المجتمع میں ایک سلسلہ مضامین شامل ہوا اس میں محترمہ سمیہ رمضان نے اپنے حلقۂ درس کا حال لکھا ہے محض تبلیغ قرآن پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ہر دفعہ ایک آیت کا انتخاب کر کے شرکا نے اس پر عمل بھی کیا اور اپنے تجربات سے بھی آگاہ کیا عربی میں بہت سی اچھی اور مفید چیزیں موجود ہے لیکن ہمارے اداروں میں تراجم کا کوئی نظم نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف عربی بلکہ بعض دوسری زبانوں کی مفید چیزوں سے بھی اردو جاننے والے محروم ہیں یہ محض اس نے اتفاق ہے کہ ہمارے رفیق محمد ظہیر الدین بھٹی کو یہ سلسلہ پسند آیا اور اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کر ڈالا موصف کی اجازت اور شکریہ کے ساتھ اسے شائع کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے زیر نظر کتاب میں چودہ موضوعات کے تحت جو تجربات بیان کیے گئے ہیں ان میں قرآن پر عمل کے فوائد و ثمرات دو اور دو چار کی طرح واضح ہو کر سامنے آتے ہیں ان سے بنیادی عقائد درست ہوتے ہیں اور یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ مسلم معاشروں میں خواتین کو ایک جیسے مسائل درپیش ہیں یقیناً ہماری خواتین اس میں اپنے لیے بہت کچھ رہنمائی پائیں گی خواتین کے حوالے سے اس کتاب کی اشاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کے لیے نہیں ہے مرد عموماً خواتین سے متعلق چیزوں کو زیادہ دلچسپی اور شوق سے دیکھتے اور پڑھتے ہیں امید ہے کہ وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمل بالقرآن کی مشق کریں گے درس گاہوں میں مقیم طلبہ و طالبات کے لیے زیادہ موقع ہے کہ وہ اس کی مشق کریں اور اس پیغام کو اپنے گھرانوں اور خاندانوں میں لے جائیں مسلم سجاد انقلاب بالقرآن اور اس کے تقاضے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من کرا حرفم من کتاب اللہ فلحُحسن تو ولحسن و حسنت بشری امفالحہ لاقول و لام حرف الف حرف ولام و میم حرف جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر دس نیکیوں کا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے الف لام اور میم ہر ایک علیحدہ علیحدہ حرف ہیں یہ ترتیب مزید کی حدیث ہے جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے اس حدیث سے یہ غلط مفہوم لیا گیا ہے کہ تلاوت بلا سوچے سمجھے کی جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تب بھی اجر و ثواب ملتا ہے جس طرح قرآن مجید کی آیت آیات ایک دوسرے کی توضیع و تشریح کرتی ہیں اسی طرح حدیث کی وضاحت قرآن آیات اور دیگر احادیث سے ہوتی ہے قرآن مجید نے تو تدبر پر زور دیا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها سورہ محمد کی چوبیسویں آیت کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر کفل چڑھے ہوئے ہیں احادیث میں بھی قرات اور عمل دونوں کو یکجا بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس ہیلبس ولدا تاجا یوم القیامہ جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا احمد اور ابو داود کی حدیث ہے اگر قرآن اگر قرآن خوانی کا واحد مقصد حصول اجر ثواب ہے تو پھر اور بہت سے ایسے اور ادب و وظائف اور کلمات ہیں جنہیں پڑھ کر ہم کہیں زیادہ مقدار میں ثواب کما سکتے ہیں مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بازار میں جائے اور یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہ الملک و لہ الحمد یوہی و یومتو وہو و حولا یموتو بے دل علا کل الشعین قدیر تو اسے دس لاکھ نیکیاں نیکیاں ملیں گی اور اس کے دس لاکھ گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا ان سطور کا مقصد قرآن مجید کی قرآت پر ملنے والے اجر و ثواب کی شان کم کرنا نہیں بلکہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن حکیم کے بارے میں اپنا عملی رویہ تبدیل کریں قرآن مجید کی حقیقی قدر و قیمت اور برکت اس کے معنی میں مضمر ہے لفظ تو معنی کے ادراک کا محض ایک ذریعہ ہوا کرتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس نے ایک حرف پڑھا اس کے لیے دس نے کیا ہے کا ہدف اجر و ثواب بتا کر امت مسلمہ کو قرآن سے جڑے رہنے کی ترغیب دینا ہے اس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ مسلمان کسی جگہ بیٹھ کر محض الفاظ پڑھ ڈالے اور مفہوم و مطلب نہ سمجھے اگر کسی طالب علم کا باپ اسے یہ کہتا ہے کہ بیٹا پڑھو تو اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ بیٹا محض الفاظ پڑھ لے اور سبق نہ سمجھے اگر ہم نزل قرآن کے اعلیٰ مقصد کو سامنے رکھیں اور پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو اس کے ساتھ مربوط کریں تو یہ بات سامنے آئے گی یہ ثواب بتا کر ترغیب دینے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہیں اس قرآن سے ہدایت پائیں اور اپنے تمام اخلاقی روحانی امراض سے شفا حاصل کریں قرآن خطاب کے معنی و مقصود کو سمجھے بغیر اس کا ثواب کی خاطر پڑھ لینا بہت کم پر قناعت کر لینا ہے اصل مقصود تو عمل ہے اور عمل کی نوبت تو سمجھنے کے بعد آیا کرتی ہے ایک خدا ترس خاتون نے ایک بچی کو اپنے گھر میں رکھا یہ بچی غریب ماں باپ کی تھی جو اس کے اخراجات پورے کرنے سے قاصر تھے اس خاتون نے بچی کو اپنے گھر میں ہر طرح سے آرام سے رکھا گھر میں خدمت کے لیے خادمہ پہلے سے موجود تھیں بچی کو پوشاک خوراک اور تعلیم سبھی سہولتیں میسر تھیں وہ لکھ پڑ گئیں بڑی ہو گئی تو خاتون نے پہلی خادمہ کو فارغ کر دیا اور صبح سویرے نئی خادمہ کو سب کام ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیے بچوں کو نہلانا کپڑے دھونا استری کرنا گھر کی صفائی ستھرائی اور کھانا پکانا وغیرہ امیر عورت کا ایک کاغذ دیکھ کر کے مطمئن ہو گئی جب وہ دوپہر کے وقت گھر واپس آئی تو دیکھا کہ نئی نوکرانی نے کوئی کام بھی نہیں کیا بلا کر پوچھا جواب ملا کہ میں نے آپ کی تحریر کو بڑے احترام سے چوما ہے اور اسے بار بار پڑھتی رہی ہوں حتیٰ کہ یہ تحریر مجھے زبانی یاد ہو چکی ہے یہ جواب سن کر امیر خاتون کا کیا رد عمل ہوگا کیا اس پر کیا اس پر پروردہ نوکرانی کو تنخواہ پوشاک خوراک اور رہائش مہیا کرے گی یا ناراض ہو کر اسے گھر سے باہر نکال دے گی کیا ہم مسلمانوں کا قرآن مجید کے ساتھ طرز عمل اس نوکرانی جیسا نہیں ہے ہم قرآن یا آیات پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے کیا اس صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق قرار پا سکتے ہیں قرآن مجید تو آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے فرمایا ہے کتاب انزلناه الیک مبارکا ولیت ذک کر ولیتذکر اولو الالباب سورہ سواد کی انتیسویں آیت ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن امرو بن القاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تین دن سے کم میں قرآن مجید ختم نہ کرو اپنے اس ارشاد کی علت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ تین دنوں سے کم میں قرآن شریف پڑھنے والا اسے نہ سمجھ سکے گا ہم میں سے ہر شخص جس کلام کو سنتا یا پڑھتا ہے اسے سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے سوال یہ ہے کہ ہم اس قاعدے کا اطلاق قرآن حکیم پر کیوں نہیں کرتے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معلوم ہے کہ ہر کلام کے معنی کو سمجھنا ہی اس کا مقصود ہوا کرتا ہے محض اس کے الفاظ پڑھنا مطلوب نہیں ہوا کرتا بس قرآن اس بات کا زیادہ حقدار ہے اور اس لائق ہے کہ اسے سمجھا جائے اصول تفسیر ابن تیمیہ صفحہ نمبر پچہتر الاستاذ حسن الحدیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تلاوت میں انسان کی قرآت کی مقدار کا اعتبار نہیں ہے اصل اعتبار تو اس کے سمجھنے کی مقدار کا ہے قرآن مجید معنی سے مجرد ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر محض برکت نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن کی برکت اس پر عمل کرنے میں اور اسے زندگی کا دستور بنانے میں ہے قرآن چلنے والوں کے لیے راہیں روشن کرتا ہے لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو تلاوت سے ہمارا مقصد ان معنی کو جاننا ہو جو مراد ہیں اس کے لیے قرآن آیات میں تدبر کرنا ہوگا انہیں سمجھنا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا قرآن کریم کی آیت افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا سورہ نساء کی 82 آیات ہے کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا اس کی تفسیر میں علامہ قرطبی فرمات لکھتے ہیں یہ آیت قرآن میں تدبر کرنے کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے تاکہ قرآن کے معنی معلوم ہو سکے تدبری قرآن اگرچہ پڑھنے اور سننے والے پر واجب ہے مگر یہ خود غایت نہیں ہے بلکہ یہ تدبر تو قرآن کریم کے عظیم معجزاتی عمل کے لیے ایک ذریعہ ہے السلام علیکم قرآن ایک عظیم معجزہ تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ قرآن قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے آنے والا ایک عظیم معجزہ ہے مگر یہ حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس معجزے میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سابقہ معجزوں پر سبقت لے گیا ہے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قرآن کا اعجاز اس کے اسلوب بیان اور بلاغت میں ہے اور قرآن نے اس کا چیلنج بھی دیا ہے کبھی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہر زماں و مکان کے لیے موزوں و مناسب ہے اس لیے معجزہ ہے قرآن کریم کے یہ سب وجوہ اعجاز ہیں مگر قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز اس کی انسانوں کو تبدیل کر دینے کی انقلابی صلاحیت ہے ہر انسان کو بدل ڈالنا تاکہ وہ ایک نئی قسم کا انسان بن جائے اللہ کی معرفت رکھنے والا عبادت گزار اپنے تمام امور و حالات میں اللہ کی اطاعت کرنے والا تبدیلی کی کیفیت قرآن جو تبدیلی پیدا کرتا ہے اس کا آغاز دل میں قرآن نور کے داخل ہونے سے ہوتا ہے یہ نور دل میں گناہوں غفلتوں اور خواہش کی پیروی سے جنم لینے والی تاریکی کو دور کرتا ہے دل میں نور دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے اور دل کے تمام احساسات میں روشنی اور زندگی کا احساس ہوتا ہے یوں قرآن سمجھنے سے صاحب قرآن ایک نئی زندگی سے متعارف ہو جاتا ہے ارشاد الہی ہے او من کان نورا الناس کمن تن فی الظلمات لیس بخارج منها سورہ الانعام کی 123 آیت ہے کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو معلوم ہوا کہ قرآن ایک روح ہے جو دل میں جا کر اسے زندہ کر دیتی ہے ارشاد ربانی ہے وہ کزالک اوہینا ملک نادی بھی من من نشاء عبادنا الشورا کی ففٹی ٹو آیا اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وہی کی ہے تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس روح کو ہم نے روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں جوں ہی دل میں روح جاگزی ہو جاتی ہے تو دل نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے خواہشات اور حب دنیا دل سے نکل جاتی ہیں اس کا واضح اثر انسان کے طرز عمل پر پڑتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا تھا کہ کی آیت اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھلوا دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے میں شرح صدر سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور القلبن شرح و ان فتح اللہ یا رسول اللہ وما ما کلامتا قال الاطا الى دار الخلود ولتا فی اندار الغرور والاستعداد للموت قبل نزولہ جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کھل کھل اور کھل جاتا ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت کیا ہے فرمایا ہمیشہ گھر کی طرف رغبت و رجوع اور دنیا سے بے رخی و بے توجہی اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری قرآن کی قوت تاثیر ارشادی الہی ہے ولو ان قرآن سیرت بہل قطع به الارض او کلم بہل موتا بل للہ الامر سورہ الرات کی تھرٹی ون آیت اور کیا وہ ہو جاتا اگر کوئی قرآن اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے اس اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے یقیناً قرآن مجید کی تاثیر ہمارے تخیل سے بھی بہت زیادہ قوی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی ہے لو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لريته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صورت الحشر 21 آیت آیا اگر ہم نے قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اور کریں علامہ قرطبی اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں اگر پہاڑوں کو عقل دی جاتی اور پھر اس قرآن کے ذریعے ان سے خطاب کیا جاتا تو پہاڑ قرآن مواعث کے سامنے جھک جاتے اور اپنی سختی و مضبوطی کے باوجود انہیں آپ خوف خدا سے پھٹا ہوا دیکھتے اس مثال سے واضح ہے کہ قرآن مجید اپنی قوت تاثیر کی وجہ سے ہر ایک پر حجت ہے لہٰذا اس شخص کا دعویٰ غلط ہے جو کہتا ہے کہ قرآن سمجھنے کا اہل نہیں قرآنی تبدیلی کا نمونہ ہر وہ شخص جو قرآن کریم کا کتاب ہدایت و شفا کے طور پر خیر مقدم کرتا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اس کا طرز عمل حقیقی ہوتا ہے اس کی شخصیت میں قرآن انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایک نئے سانچے میں ڈھال دیتا ہے قرآن تبدیلی کا نمونہ صحاب کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں وہ اسلام سے پہلے جاہلیت کی انتہا انتہا پر تھے مگر قرآن کی کٹھالی سے نکلے تو ایسے انسان تھے جن پر انسانیت آج تک فخر کرتی ہے اس کتاب عظیم میں انسانی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کی قوت و تاثیر اور استعداد کس قدر ہے اس کا اندازہ بھلا کون کر سکتا ہے کون یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ قوم جو صحرا میں رہتی ہو غریب ہو ننگے پاؤں ہوں لباس کا اہتمام نہ ہو علم و دانش سے تہی ہو اپنی زمانے کی سپر پاورز میں اس کا شمار نہ ہو اس قوم کو بدلنے کے لیے قرآن آتا ہے تاکہ اس کی تشکیل جدید کرے اسے زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک پہنچا دے اس قوم کے دلوں کو اللہ سے جوڑ دے تاکہ اس قوم کی غایت و مقصد صرف اللہ ہی بن جائے قرآن مجید نے تبدیلی چند برسوں میں کر دی اور ثابت کر دیا کہ اس بنیادی تبدیلی کے لیے ایک مختصر عرصہ کافی ہے یہ کس طرح ممکن ہوا دراصل قرآن کریم کے ذریعے تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ قوم اس تغیر کے لیے آمدہ ہو انہ یا آیت نمبر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی چند ہی سالوں میں کے بعد اس صحرا کے قلب سے ایک نئی قوت ابھری جس نے روم و فارس کی عظیم و قدیم سلطنت کو مٹا کے رکھ دیا اور عزت و ذلت کے پیمانے بدل دیے قرآن مجید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحابہ میں قرآن کے ذریعے جو بنیادی تبدیلی آئی اس کا سبب ان کا قرآن سے تعلق تھا وہ قرآن کی قدر قیمت سے آگاہ تھے اور اس کے مقصد نزول کو خوب سمجھے ہوئے تھے اس سلسلے میں ان کے لیے نمونہ و اسوہ ان کے استاد و معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی کا محور ہی قرآن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت کو ترتیل سے پڑھا کرتے تھے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اپنی نماز تحجود میں اس ایک آیت کو ہی دہراتے رہے ان تو عزبم فن عباد ترم فن تلع الحکیم 118 اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قوت تاثیر سے کس قدر اثر لیتے تھے اس کا کچھ اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہو سکتا ہے مجھے سورہ حود اور اس جیسی صورتوں نے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کرنے میں مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے ترجمان تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجا فرمایا تھا کان خلق القرآن قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق و کردار تھا مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ کتاب کی شکل میں قرآن پڑھنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن متحرک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت افعال و اقوال سب قرآن کی عملی شکلیں عملی شکلیں ہیں قرآن قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا اس لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس پر عمل کرتے تھے قوانین قرآنی کی پیروی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ مجبوراً نہیں بلکہ بتائی بطیب خاطر کرتے قرآن کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس میں پیوست تھی قرآن کی پیروی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھڑکتا تھا اتباع قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کا مرکز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکم کی تعمیل کے لیے بیتاب رہتے تھے اس سلسلے میں اپنے تزکے نفس اور ہمت عالیہ کو خوب کام میں لاتے آئیے یہاں ہم یہاں پر ہم چند مثالیں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان کے ساتھ قرآن کے ہر حکم کی تعمیل فرمایا کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الگ تھلگ رہ رہے تھے اور غار ہرا میں جا کر تخلیہ و تفکر کے دن گزار رہے تھے جب وہیں سے سرفراز ہوئے اور قریبی رشتہ داروں اور پھر تمام انسانوں کو ڈرانے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی اور عزلت کی زندگی فوراً چھوڑ دی اور اپنے آپ کو دعوت اللہ کے لیے وقف کر دیا مکے کی برتر قوت اور قبائل کی سخت گیری کی قطع پروانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو دعوت کا عمل مسلسل بنا دیا نہ اکتائے نہ تھکے اور آخری سانس تک اس میں مصروف رہے قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و ثبات کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے مکہ میں کافروں کی مخالفتوں طائف میں جاہلوں کے تشدد اور مدینہ میں یہودیوں اور منافقوں کی سازشوں کے سامنے صبر و ثبات کا ایک پہاڑ معلوم ہوتے تھے مدینہ میں جہاد کا حکم ملا تو مدنی زندگی جہاد میں ڈھل گئی غزوات جنگ و جنگی مہمیں لشکر کشی اور فتوحات کی تعمیل ہی تو تھی قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان حالوں کی مدد کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے لے کر بھی حاجت مندوں کی مدد کی فکر و فاقہ کا اندیشہ نہ کرتے تھے تن تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخاوت فرمایا کرتے تھے قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد کی پابندی کا حکم دیا تو کیفیت یہ تھی کہ دشمن تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین کرتے تھے قرآن نے افو و درگزر کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سخت ذاتی دشمنوں تک کو معاف کر دیا اور کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا قرآن نے رحم کرنے کا حکم کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پر اتنے مہربان تھے جتنی ایک ماں اپنے چھوٹے بچے پر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل و قسط سے کام لینے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل پر حیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ہوا کرتی تھی قرآن اگر کسی مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے واقعے اور معاملے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ واقعہ الیقین سے زیادہ لائق اعتماد ٹھہرتا قرآن مجید نے انبیاء کرام کے واقعات بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اولائک حد اللہ فبی ہدا مقتدہ سورہ انام کی نائنٹی ون آیت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے انہی کے راستے پر تم چلو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کرام کی تمام صفات کو اپنا لیا جن کی قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے تحسین فرمائی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی دعوت پر استقامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور عزم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص اور صلابت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور نرم دلی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنے رب کے حکم کے سامنے اطاعت و تسلیم حضرت داؤود علیہ السلام کی اطاعت و حمد اللہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت و دانائی اور شکر حضرت یوسف علیہ السلام کی قفت اور ان کا جذبہ اور ان کا جذبہ احسان اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تمام انبیاء کرام کو توحید پر کار بند رہنے اور عقید توحید کی تبلیغ کا حکم ملا تھا مگر جس شان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں توحید کا ڈنکا بجایا اپنی امت کو توحید کی اہمیت سے آگاہ کیا اس کی مثالیں نہیں ملتی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ظاہری و باطنی پہلو سے اپنی امت کو خبردار کیا اور شرک کے جلی و خفی کا ہر دروازہ بند کر دیا قرآن مجید نے حکم دیا بل اللہ بل اللہ فقب شاکرین 66 لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و شکر میں رات دن گزار دیتے رات کو آرام کرنے کے بعد جب بیدار ہوتے تو حمد و شکر کے کلمات زبان سے ادا فرماتے اور پھر پورا دن ہر ہر موقع پر حمد و شکر بجا لاتے کھانا کھانے کے بعد دودھ اور پانی پینے کے بعد لباس پہننے کے بعد آئینہ دیکھنے کے بعد پہلی رات کا چاند دیکھنے کے بعد وضو کرنے کے بعد وضو کرنے کے دوران قضائے حاجت کے لیے جانے سے پہلے اور اس کے بعد کسی کی بیمار پرسی کرتے وقت نیا پھل کھاتے ہوئے غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کوئی ایسا لمحہ نہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و شکر سے خالی ہوتے رات کو سوتے تو بہت سی دعائیں اور کلمات حمد و شکر ادا کر کے سوتے قرآن مجید نے حکم دیا کولو و اشربو ولا تصرفو صورت العراف 31 کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف سے بچنے کی تلقین فرمائی فرمایا ہم ایسے لوگ ہیں کہ جب تک بھوک نہ لگے کھاتے نہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے پانی کے استعمال میں بھی حد سے تجاوز ہوتا ہے اس لیے پانی پانی میں بھی اسراف نہ کرو اگرچہ تم بہتے دریا پر ہی ہو قرآن ہم کو پانی کی نعمت کے بارے میں کہتا ہے الواقعہ سیونٹی ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے الحمد للہ فراطب رحمتن اللہ کے لیے حمد و شکر ہے جس نے اپنی رحمت سے پانی کو شیریں اور بہت میٹھا بنا دیا اور اگر وہ چاہتا تو ہمارے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اسے سخت کھاری اور ترخ بنا دیتا قرآن کہتا ہے صورت الحجر نائنٹی ایٹ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور فرمایا وہ سب بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح و اطراف النہاری لعلک ترضو سورہ 130 اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور ان اور ان کے کناروں پر بھی شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اس قرآن حکم کی تعمیل میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مبارک ہر وقت ذکر الہی تر رہتی تھی سورج نکلنے سے پہلے سورج نکلنے کے بعد اذان کے ساتھ ساتھ اذان کے بعد نماز سے پہلے نماز میں اور نماز کے بعد رات اور دن کے ہر مناسب موقع پر گویا کہ پورا دن اور رات کا بڑا حصہ تکبیر تسبیح تخمی تحلیل استغفار اور دعا میں گزرتا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا یا اللیل علیہ ورتل القرآن ترتیلہ سورة المزمل اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب زندہ دار رہتے نماز میں کھڑے ہو کر اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتے رہتے حتیٰ کہ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے اور آرام کی مشورے پر فرمایا کر دے افلا اکون عبدن شکورا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں ہم ان چند مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کا اتباع تھی یہ تھے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال اور نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن عمل دعوت جہاد فیصلے کرنے بیان خطاب ذکر عبادت اور رہنمائی میں بسر ہوتا رات تہجد دعا مناجات اپنے خالق و مالک سے سرگوشی میں گزر جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی پوری زندگی کے ماہ گزار دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور طریق کار میں تبدیلی نہ آئی یہ تھے ہمارے آقا ہمارے رسول ہمارے رہنما ہمارے قائد جن پر قرآن اترتا تھا سب سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سمجھا سب سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قرآن میں تدبر کیا سب سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو واضح کیا سب سے بڑھ کر قرآن کی تعلیم دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے سب سے بڑھ کر قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اس لیے قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ٹھہرایا اور قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خوب فرمایا ان تسلیمہ تسلیما سورة الاحزاب 56 اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو صحابہ قرآن کرام کا قرآن سے تعلق قرآن نے صحابہ کو تبدیل کر کے رکھ دیا صحابہ کو قرآن سے کس قدر شفت دی تھی اور وہ قرآن سے کس حد تک متاثر تھے اس کا کچھ اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے غزوہ ذات الرقا میں عباد بن بشیر بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی باری باری پہرا دینے کی ڈیوٹی تھی تاکہ رات کے وقت کوئی دشمن مسلمانوں کے لشکر لشکر پر حملہ نہ کرے حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ رات کے پہلے حصے میں سو جائیں میں پہرا دوں گا جب حضرت عباد نے پہرا دیتے ہوئے دیکھا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی اتنے میں ایک مشرق آیا اور اس نے تیر مارا حضرت عباد نے نماز کے دوران ہی تیر کھینچ کر نکال دیا اور نماز میں مصروف رہے حتیٰ کہ نماز مکمل کر لی پھر نماز شروع کر دی مشرق نے دوسرا تیر مارا حضرت بات نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے انہوں نے کھینچ کر تیر نکال دیا اور اپنی نماز مکمل کی ایک بار پھر نماز شروع کر دی مشرق نے تیسرا تیر مارا تو انہوں نے تیر نکالا اور اپنی تلاوت ختم کی اور حضرت عمار کو جگایا حضرت عمار نے کہا آپ نے مجھے پہلا تیر لگنے پر ہی جگہ دیا ہوتا فرمایا میں نماز میں ایک صورت پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے صورت مکمل کیے بغیر نماز ختم کرنا مناسب نہ سمجھا مگر جب دشمن نے بار بار تیر اندازی کی تو میں نے نماز ختم کر کے آپ کو جگہ دیا اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس جگہ پہرا دینے کے لیے متعین فرمایا ہے اسے خطرہ لاحق ہے تو میں صورت پڑھتا ہی رہتا یا یہ صورت مکمل ہو جاتی یا اسی میں میری جان چلی جاتی قرآن کی حقیقی قدر و قیمت اس کے معنی میں پوشیدہ ہے قرآن اپنے پڑھنے والوں میں بنیادی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے ان کی عقل کی تشکیل نو کرتا ہے ان کے قلوب میں نئی روح پھونک دیتا ہے ان کے نفس کی ایسی تربیت کر دیتا ہے کہ قرآن کا مطالعہ کرنے والے اللہ کی صفات کے عالم اخلاص و بصیرت سے اس کی عبادت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کے پابندی کرنے والے ہو جاتے ہیں انسانوں میں قرآن کریم کے ذریعے ہونے والی یہ تبدیلی صرف اسی صورت میں ہوتی ہے جب اس کا تدبر سے مطالعہ کیا جائے اور ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا جائے قرآن کے الفاظ کو محض زبان سے پڑھ لینے سے یہ تبدیلی آتی ہے نئے فوائد اور ثمرات آتے ہیں قرآن پڑھنے والے ہزار بار بھی کیوں نہ ختم کر لیں محض سرسری اور فر فر تیز پڑھنے سے کبھی تبدیلی نہیں آتی صحابہ کرام قرآن مجید کو جلد جلد پڑھ ڈالنے کو پسند نہیں کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان میں سے ایک رات میں یا دو یا تین بار قرآن پڑھ ڈالتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان لوگوں نے پڑھا مگر نہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام فرماتے تھے اور اس میں البقرہ آل عمران اور النساء صورتیں پڑھتے تھے اگر اس میں خوشخبری ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے اسے طلب کرتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیت پڑھتے جس میں ڈرایا گیا ہے تو اللہ سے اس کی پناہ مانگتے حضرت ابو حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں بہت تیز پڑھنے والا ہوں میں تین دن میں قرآن مجید پڑھ لیتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تو ایک رات میں صورت البقرہ پڑھنا اس میں تدبر کرنا اور اسے ترتیل سے پڑھنا زیادہ پسند ہے اس طرح پڑھنے سے جیسے تم بتا رہے ہو قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ ہمارے پاس بھی وہی قرآن ہیں جو صحابہ کے پاس تھا قرآن نے صحابہ کو ایک منفرد انسانی گروہ میں تبدیل کر دیا کیا قرآن اب اس طرح کی تبدیلی لانے سے قاصر ہے کیا قرآن کی کارکردگی ختم ہو گئی ہے ایسا ہرگز نہیں تو پھر بات کیا ہے قرآن مجید تو ایک دائمی معجزہ ہے یقیناً نقص ہمارے اندر ہے کوتاہی ہماری ہے قرآن ہر گھر میں موجود ہے ریڈیو اسٹیشن اور ٹیلی ویژن سینٹر مختلف مسلم ممالک میں اپنے چینل سے رات دن قرآن کریم نشر کر رہے ہیں پورے امت اسلامیہ میں اس وقت لاکھوں قرآن مجید کے حفاظ موجود ہیں اتنے حفاظ تو عہد نبوی اور عہد خلاف خلفۂ راشدین میں نہ تھے اس سب کے باوجود اس قدر اہتمام کے ہوتے ہوئے بھی قرآن کریم کے ذریعے مطلوبہ تبدیلی عمل میں نہیں آ رہی اس کی وجہ کیا ہے واضح بات ہے کہ ہم ان شرطوں کو پورا نہیں کر رہے جو قرآن کے معجزانہ اثرات کے ظہور کے لیے ضروری ہیں اور جن کی تکمیل سے قرآن تبدیلی کا عمل سر انجام دیتا ہے ہماری ساری توجہ قرآن کے الفاظ پر ہے تعلیم تعلیم قرآن کا مطلب ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ قرآن کے الفاظ سیکھے جائیں اور قرآن کو پڑھنے کی کیفیت سیکھ لی جائے اس کے الفاظ کو صحیح مخارج سے ادا کرنے کا طریقہ ہمیں آتا ہو اور ان حروف کی صفات کو صوتی لحاظ سے درست ادا کیا جائے ہم نے قرآن کے معنی تک سے رسائی پر توجہ دی ہے نہ اس میں کچھ زیادہ دلچسپی لی ہے اور عمل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قرآن کے ساتھ ہمارے اس ظاہری شکل تک محدود طرز عمل نے ہمیں قرآن کے حقیقی منافع منافع پانے سے روک دیا ہے کتاب زندہ کے کتابی زندہ کے ساتھ ہمارے اس عجیب و غریب رویے کا نتیجہ ہمارے لیے نہایت مہلک ہے قرآن کریم کا یہ اعزاز کہ وہ نفوس میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے ہماری بے عملی و کاہلی کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہا قول و فعل میں تضاد بڑھ چکا ہے ہماری دلچسپیاں بدل چکی ہیں دنیا سے تعلق اور اس کی محبت میں اضافہ ہوا ہے آج ہماری حالت وہی ہو چکی ہے جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی قریب ہے کہ قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسی بلائیں جیسے کھانا کھانے والے پر ایک کو کرتے ہیں قریب ہے کہ قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے بلائیں جیسے کھانا کھانے والے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا کیا ہم اس وقت تھوڑی تعداد میں ہوں گے فرمایا نہیں بلکہ اس وقت تم لوگ تو بہت ہوں گے مگر تم لوگ سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوں گے اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا دردبا ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت اگر ہم مسلمان اپنے اندر حقیقی تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے قرآن کی طرف رجوع کرنے کا اس سے بہتر کوئی موقع نہیں عراق اور افغانستان کے موجودہ حالات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کیا عراق پر دھاوا بولنے کے لیے امریکہ نے اپنے حامیوں کو اسی طرح نہیں بلایا جس طرح آن صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی سیکنڈ قرآن سے استفادے کا درست طریقہ قرآن مجید کا مطالعہ یہ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ یہ پڑھنے والے سے براہ راست کتاب ہے اور انسان کی دنیا و آخرت کی سعادت کی کنجی یہی کتاب ہے انسان کی حالت خواہ کیسی ہی خراب کیوں نہ ہو یہ کتاب اسے بدل سکتی ہے قرآن پڑھنے والا اگر یہ شعور رکھتا ہے تو اسے قرآن مجید سے استفادے کا طریقہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں یہی احساس اس میں تبدیلی لانے کے لیے کافی ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا قرآن خوانی کا طریقہ صدیوں سے ایسا چلا آ رہا ہے کہ ہم قرآن سے صحیح معنوں میں استفادہ استفادہ سے محروم ہیں گویا صدیوں سے ہمارے مسلسل غلط طرز عمل نے ہمارے اور قرآن مجید کے نفع پہنچانے کے مابین ایک نفسیاتی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے اگر ہم قرآن مجید سے واقعی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں درج ذیل امور کا خیال رکھنا چاہیے پہلا قرآن مجید سے دلچسپی قرآن مجید سے ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہو ہمیں اتنی دلچسپی ہو کہ ہماری تمام تر توجہات کا مرکز بن جائے ہماری اولین ترجیح یہی ہو خواہ حالات کیسی ہی کیوں نہ ہو ہم روزانہ باقاعدگی سے اس کی تلاوت کریں ہم کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں اس کے لیے ہر حال میں وقت نکالیں یاد رہے کہ مطالعہ قرآن کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلی کی رفتار تیز نہیں ہوتی یہ تبدیلی بتدریج آتی ہے مطالعہ قرآن کا عمل تبھی ثمر آور بنتا ہے جب اسے تسلسل و تمام کے ساتھ کیا جائے اور ہمارا ایک دن بھی قرآن کریم کی زیارت و ملاقات کے بغیر نہ گزرے ہم جتنا قرآن کو وقت دیں گے اتنا ہی ہمیں نفع دے گا جو خوش نصیب دن میں کئی بار قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے قرآن کے لفظ و معنی دونوں ہی سے استفادہ کرنا چاہیے نمبر دو مناسب جگہ قرآن مجید کے ذریعے تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے مطالعے کے لیے موضوع مناسب جگہ منتخب کریں ہم ایک معزز مہمان کا استقبال اپنے گھر میں جس طرح کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر قرآن کا خیر مقدم کریں شور و شغف سے خالی پرسکون جگہ میں قرآن کریم سے ملاقات کریں اس سے حسن فہم میں مدد ملتی ہے گوشہ تنہائی میسر ہو تو از بس غنیمت ہے ہم وہاں بیٹھ کر دوران مطالعہ اپنے احساسات کا بخوبی اظہار کر سکتے ہیں تنہائی میں رونے آنسو بہانے دعا کرنے اور سبحان اللہ کہنے میں خاص لطف پاتا ہے قاری متعلقہ آیات کے مطابق اپنی باطنی کیفیت کے اظہار کا موقع پاتا ہے تیسرا موضوع وقت مناسب جگہ کے ساتھ ساتھ موضوع وقت کا ہونا بھی ضروری ہے انسان اس وقت قرآن مجید پڑھے جب وہ چست چاک و چوبند اور جسمانی و ذہنی لحاظ لحاظ سے مستعد و آمدہ ہو اگر انسان تھکا ماندہ ہو نیند آ رہی ہو بخار یا درد ہو تو ایسی حالت میں مطالعہ کر قرآن نہ کرنا چاہیے وضو کرنے کے بعد جس میں مسواک بطور خاص ہو قرآن مجید پڑھا جائے تو زیادہ نفع ہوگا چوتھا ٹہر تہر کر پڑھنا ہم رک رک کر ٹہر ٹہر کر قرآن مجید پڑھیں الفاظ کی ادائی درست ہو حروف الفاظ مکمل اور درست ادا کریں اس طرح تیز تیز پڑھنا کہ حروف ٹوٹ جائیں الفاظ ادھورے رہ جائیں حسن ترتیل کے خلاف ہے اور محض ایک بے فائدہ عمل ہے ہمیں ورتل القرآن ترتیلہ فرمایا گیا قرآن میں اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو کے مطابق عمل کرنا چاہیے ہمارا مقصد قرآن ختم کرنا یا سورہ مکمل کرنا نہ ہو ختم قرآن کے لیے ہم تلاوت کی رفتار بڑھا دیتے ہیں خاص طور پر رمضان میں کئی کئی ختم کرنے کا ہمارا شوق ہمیں تیز رفتاری پر آمدہ کر دیتا ہے ہم اب تک نہ جانے کتنے ختم کر چکے ہیں رمضان مجید مج رمضان مجید میں ایک ایک مسلمان نے کئی کئی ختم قرآن کر ڈالے مگر اس کا فائدہ کیا ہوا اس سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی اپنے بہن بھائیوں اور دوست احباب کے ساتھ ہمارا مقابلہ مقدار تلاوت میں نہ ہو بلکہ اس بات پر ہو کہ ہم نے آیت قرآنی سے کتنی زیادہ باتیں سمجھی ہیں کتنے نکات ہمارے ذہنوں میں آئے ہیں ہماری ایمان و یقین میں کتنا اضافہ ہوا ہے پانچواں توجہ سے مطالعہ کرنا قرآن کریم کا مطالعہ ہم کم از کم دنیا کی کسی کتاب کی طرح تو کریں ہم جب کسی کتاب رسالے یا اخبار کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اسے سمجھتے جاتے ہیں جو بات سمجھ میں نہیں آتی اسے دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے قرآن مجید کو بھی ہم کم از کم اسی طرح پڑھیں ذہنی طور پر حاضر ہوں اگر کسی وجہ سے ذہن پراگندہ ہو یا بھٹکنے لگے تو آیات کو دوبارہ پڑھیں ہمیں پہلے پہل اس طرح مطالعہ کرنے میں دقت محسوس ہوگی کیونکہ ہم الفاظ کو معنی سے الگ کر کے پڑھنے کے عادی ہیں لیکن مسلسل مشق سے ہماری یہ پرانی عادت جاتی رہے گی چھٹا سر تسلیم خم قرآن مجید کے مخاطب تمام انسان ہیں یہ ان سے براہ راست خطاب کرتا ہے اس خطاب میں سوال جواب ہیں وعد وعید ہیں عوامر و نواحی ہیں لہٰذا پڑھتے وقت ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن کے سوالوں کے جوابات دیں اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر اور استغفر اللہ کے کلمات حسب موقع و محل ادا کریں سجدے کی آیات پر سجدہ کریں دعا کے بعد آمین کہیں جہنم کا بیان پڑھیں تو آگ سے پناہ مانگیں جنت کا تذکرہ پڑھیں تو پروتگار سے جنت کا سوال کریں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا یہی طریقہ تھا اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنے سے ہم پراگندہ ذہنی اور عدم توجہ سے محفوظ رہیں گے نمبر سات ہدف مانا بعض پرجوش مسلمان جب تدبر قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو ایک ایک لفظ پر غور و فکر کرتے ہیں مگر چند دنوں تک اسے نبھاتے ہیں اکتا کا پھر اسی پرانی ڈگر پر چل پڑتے ہیں اور فہم و تدبر کے بغیر ہی پڑھنے لگتے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ تدبر و تفکر بھی ہو اور غیر معمولی تاخیر بھی نہ ہو آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم آیت کا اجمالی مطلب سمجھتے جائیں جن الفاظ کے معنی عربی جاننے کے باوجود نہیں جانتے سیاق و سباق سے ان کے معنی سمجھیں جیسے ہم انگریزی میں کوئی مضمون یا خبر پڑھتے ہیں تو ہمیں ہر لفظ کا تفصیلی مفہوم معلوم نہیں ہوتا مگر ہم کلام کے اسلوب و انداز اور سیاق کلام سے اس عبارت کا اجمالی مطلب سمجھ لیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے قرآن یوں نہیں اترا کہ اس کا بعض حصہ دوسرے حصے کی تقزیب کرتا ہو بلکہ اس کا ہر حصہ دوسرے حصوں کی تصدیق کرتا ہے تم لوگ قرآن میں سے جو سمجھ جاؤ اس پر عمل کرو اور جس کا مطلب نہ سمجھ پاؤ اسے قرآن جاننے والوں کی طرف لوٹاؤ یعنی اس سے سمجھ لو اس مسند امام احمد اور ابن ماجہ کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الفاظ کے معنی جاننے کی کوشش نہ کریں یا کتب تفاصیر کی طرف سرے سے رجوع ہی نہ کریں مطلب صرف یہ ہے کہ ہم تفسیر کے لیے الگ وقت رکھیں اور مطالعہ کتاب کے لیے الگ وقت مختص کریں تلاوت سے ہمارا مقصد دل کو زندہ کرنا ہو اس کے لیے ہمیں تفاصیر کے بغیر قرآن مجید سے براہ راست ملاقات کرنا ہوگی نمبر آٹھ آیات کو بار بار پڑھنا ہم نے قرآن مجید سے استفادے کے لیے اب تک جو معروضات پیش کی ہیں یہ سب عقل سے تعلق رکھتی ہیں جو علم و دانش کا مرکز ہے اب جو ہم طریقہ بیان کر رہے ہیں یہ قلب کے لیے ہے قلب ایمان کا محل ہے دل انسان کے اندرونی جذبات و احساسات کا مرکز ہے دل میں جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنے ہی اعمال صالح ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جذبہ احساس سے عبارت ہے ہمارا اثر قبول کرنا سر تسلیم خم کر دینا متاثر ہونا نماز دعا اور تلاوت کلام اللہ میں ایمان کا بڑھنا سب کا تعلق دل سے ہے ارشاد الہی ہے و ایزا تلیت علیہ آیات ہو زادت ہم ایمانہ سر انفال آیت نمبر دو اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن مجید ایمان میں اضافہ کرنے کے اہم ذرائع میں سے ایک ہے ابتدا میں قرآن کریم کی تاثیر کی مقدار کم ہوگی مگر جب بیان کردہ تمام وسائل برے کار لائے جائیں گے تو اس میں بتدریج اضافہ ہو جائے گا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور صحابیات بعض اوقات ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے رہتے تھے حضرت عبادہ بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہ آیت پڑھ رہی تھی فمن اللہ علینہ تور 27 سیون کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جلسہ دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا میں ان کے پاس ٹھہرا رہا تو وہ اسی آیت ہی کو دہراتی رہیں اور دعا کرتی رہیں اپنے مقصد سے فارغ ہو کر واپس آیا تو ابھی تک وہ اسی آیت کو دہرا رہی تھیں اور دعا کر رہی تھیں خواتین کے منفرد تجربات حال ہی میں ایک عرب ملک میں قرآن کریم پر عمل کرنے کی عملی دعوت کا آغاز ہوا ہے یہ تحریک جدید تعلیم یافتہ خواتین نے شروع کی ہے تھوڑے ہی عرصے میں اس مبارک اقدام کے حیران کن مگر خوشگوار نتائج سامنے آئے ہیں محترمہ سمیہ رمضان اس تحریک کی بانی ہیں انہوں نے سوکس اور پولیٹیکل سائنس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے ان مضامین میں تخصص کے بجائے قلوم شریعت کا رخ کیا اور کئی برس تک انہیں حاصل کیا ان مضامین میں تخصص کرنے کے بعد انہوں نے عملی زندگی کا آغاز کیا وہ اپنی رفیقات کے ساتھ پڑوسیوں کے گھروں میں جا کر انہیں تعلیم دیتی اور دینی معاملات سے متعارف کرواتی محترمہ سمیہ رمضان اپنے محلے کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے گئیں تو انہوں نے نماز کے بعد وہاں موجود خواتین سے گفتگو میں یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک بار جمعے کی نماز کے بعد سب خواتین کی نشست ایک نشست ہوا کرے گی ہر جمعے کی عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا عورتیں اپنے رشتہ داروں اور پڑوسنوں کو لے کر آتی تھیں ان میں سے بہت سی عورتیں محترمہ سمیہ سے اپنے مسائل اور پریشانیاں بیان کرتیں محترمہ انتہائی رازداری سے انہیں جواب دیتی اور ہر مشکل کا حل بتاتی محترمہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ ان میں سے بہت سی مشکلات کا حل معمولی سی کوشش سے ممکن ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مسائل و مشکلات کو قرآن مجید کے سامنے پیش کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مدد لیں ایک دن درس دینے کے بعد محترمہ نے خواتین سے کہا کہ آج ہم ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں ہم اپنی تمام مشکلات کو قرآن سے حل کریں گے اور ہم جو کچھ قرآن سے سمجھیں گے عملی زندگی پر اسے منطبق کریں گے ہم ہر ہفتے ایک آیت لیں گے پورا ہفتہ اسے ہی دہراتے رہیں گے ہم یہ آیت حفظ کریں گے اس پر عمل درآمد کریں گے اس آیت کا عملی اطلاق کریں گے اس آیت ہی سے ہم حرکت کریں گے اس کے حکم اور منشا کی پابندی کریں گے اور یوں یہ آیت ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی خواہ اس پر عمل کرنے میں ایک ہفتہ لگے یا ہفتے سے زیادہ وقت اس کے بعد ہم پھر دوسری آیت لیں گے اس پر اچھی طرح عمل ہو چکے گا تو پھر ایک اور آیت لیں گے یوں ہم دیکھیں گے کہ نتیجہ کیا سامنے آتا ہے قصہ مختصر نتیجہ نہایت ہی شاندار نکلا بہت سے مسئلے حل ہوئے بہت سے مشکلیں ختم ہوئیں بڑی حد تک لوگوں کو سکون و اطمینان کی دولت ملی خاندانی جھگڑے کم ہو گئے اجڑے ہوئے گھر بسنے لگے روٹے ہوئے راضی ہوئے بہت سے شوہروں نے اپنی بیویوں کے رویے کی تبدیلی کو سراہا اور اسے خوشگوار انقلاب قرار دیا درس کے لیے اب عورتیں بڑی تعداد میں آنے لگیں یہاں تک کہ عورتوں کے لیے مختص درس گاہ میں بیٹھنے کی گنجائش نہ رہی اب درس مسجد کے مرکزی حصے میں جہاں مرد نماز ادا کرتے ہیں ہونے لگا مگر جلد ہی پوری مسجد جب عورتوں سے بھر گئی تو مسجد تنگ معلوم ہونے لگی یہ درس صرف عورتوں کے لیے ہوتے تھے مردوں کو اجازت نہ تھی مگر عورتوں کے درس سننے کے نتیجے میں گھروں میں جو ماحول بدلا تو مردوں نے بھی مسجد کا رخ کیا یہ دیکھ کر مسجد کی انتظامیہ نے مسجد کی توسیع کا فیصلہ کیا یہ تو تھی اس مبارک سلسلے کے آغاز کی رودار اس کے بعد کیا ہوا آیات پر عمل کیسے ہو رہا ہے حکم قرآن پر خواتین نے عمل کا تجربہ کیسے کیا ان خوشگوار واقعات میں سے کچھ یہاں پیش کیے جا رہے ہیں گھر میں چیخنا چلانا ہفتہ وار درس قرآن ہو چکا تو حسب معمول گزشتہ ہفتے کے بارے میں خواتین نے اپنے تاثرات و مشاہدات سنانے شروع کیے ساتھ ساتھ ان پر تبصرے بھی ہوتے جا رہے تھے کہ یہ خاتون بولیں اللہ کا فضل ہے کہ میں نے اپنی ساری خامیوں اور کمزوریوں کو دور کر لیا ہے میں نے میرے خامین نے اور میرے بچوں نے بفضل خدا مل کر گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا ہے مگر میرے اندر ایک کمزوری ہے جس سے میں جان نہیں چھڑا سکی ہوں یہ ہے میری بلند آواز میری کئی بہنوں کو بھی اونچی آواز میں چلانے کا مرض ہے وہ بھی اس سے چھٹکارا چاہتی ہیں اس پر میں نے کہا آج ہماری نشست میں اس آیت پر غون ہونا چاہیے وخ دن سوتک انکرسواتی لسوط الحمیر لقمان نائنٹین اور اپنی آواز ذرا پست رکھ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے ہم اس آیت کے مطابق زندگی گزاریں گے اسی آیت کی روشنی میں سوچیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے ہم اسے برابر دہراتے رہیں گے تاکہ اللہ ہم سب کو اپنی آواز دھیمی کرنے کی توفیق دے ہم سب خواتین نے طے کر لیا کہ ہم اس آیت کو اتنا دہرائیں گے کہ یہ آیت گویا ہمارے دلوں میں سرایت کر گئی ہے اور ہمارے دلوں کو اس نے روشن و منور کر دیا ہے آئیے دیکھیں کہ یہ آیت کریمہ کیا نتائج دکھاتی ہے جس خاتون کو اونچا بولنے اور چیخنے چلانے کا دورہ پڑتا تھا اور جس نے ہفتہ وار درس قرآن میں مجھ سے مشورہ طلب کیا تھا اسے درس سننے اور درج والا آیت کا نسخہ ہم سے لیے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ اس کی پڑوسن نے اسے ٹیلی فون کیا اور پوچھا میں نے کئی دن سے آپ کی آواز نہیں سنی خیریت تو ہے متاثرہ خاتون نے جواب دیا بالکل خیریت ہے آپ آ جائیے درس میں تو ابھی بہت دن ہے میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہے تو میری بات سننے کے لیے آ جائیے پڑوسن جلد ہی پہنچ گئی تو خاتون نے اس سے کہا جیسا کہ درس میں محترم محترمہ سمیہ نے رہنمائی کی تھی میں یہ آیت بار بار دہراتی رہی حتیٰ کہ مجھے حفظ ہو گئی یوں ایک دن گزر گیا اگلے دن کی صبح حسب معمول بچے اسکول جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے اس مرحلے پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میری حالت انتہائی قابل رحم ہوتی ہے ایک ہی وقت میں ہر کوئی اپنی اپنی چیز مانگ رہا ہوتا ہے مجھے اس موقع پر چلانے کی عادت تھی میں بچوں کے ساتھ چیخ چیخ کر باتیں کرتی تھی مگر اس صبح میں نے آیت کریمہ وخد ان انکر الاسواتی لسو لسوت الحمید پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اس آیت کے نفاذ کے حقیقی ٹیسٹ کے وقت بچوں کے رویے کی وجہ سے میرے رویے میں بھی شدت آنے لگی میرے مزاج میں آج پھر تیزی آنے لگی کیونکہ ایک بچے کو جوتا نہیں مل رہا تھا دوسرے کو بیلٹ اور تیسرے کو پینٹ ایک بچے نے کہا مجھے بستہ نہیں مل رہا اس سن کر میری کیفیت وہی ہو گئی جو پہلے ہوتی تھی میں نے بچوں کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیا مگر اسی لمحے میں نے محسوس کیا کہ میرا چہرہ سرخ ہو گیا ہے اور میری شک گلی کسی ہو رہی ہے کان گدے کی طرح لمبے ہو رہے ہیں میں نے فوراً سوچا کہ گدے کی طرح آواز نکالنے سے تو ہمیں روکا گیا ہے ہمیں اپنی آواز گدے سے مشابہ نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے جب روک دیا ہے اپنا حکم دے دیا ہے تو پھر ہمیں تعمیل کرنا چاہیے کہیں ہماری شکل بگڑ نہ جائے ہم یہودیوں کی طرح خنزیروں اور بندروں کی صورت میں مشق نہ کر دیے جائیں میں چیخنے چلانے کی اس تشویش کا تصور کر کے شرمندہ ہوئی کیونکہ اس طرح میں انسانوں سے نکل کر حیوانوں کے زمرے میں داخل ہو چکی تھی یہ تصور آتے ہی میں بچوں کے لیے نر پڑ گئی اور آہستہ آہستہ بولنے لگی ہاں یہ لے لو یہ تمہارا جوتا ہے قلم بھی یہی کہیں ہوگا تم نے اپنی ضروری چیزیں کل ہی اپنے بستے میں کیوں نہ رکھیں یوں یہ مشکل مشکل ترین مرحلہ آسانی سے گزر گیا ان چند منٹوں میں میرا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ جایا کرتا تھا اور مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی اس دن یہ لمحے سکون و قرار سے گزر گئے میں امتحان میں کامیاب ہو گئی جی ہاں میں پاس ہو گئی چند دن سے میرا یہی حال ہے میرا اس سکون و قرار اور دھیمی آواز اور لہجے کو دیکھ کر میرا خاوند پہلے تو پریشان ہوا پوچھنے لگا تم بیمار تو نہیں ہو میں نے جواب دیا جی ہاں میں بیمار تھی مریضہ تھی اللہ نے مجھے شفا دے دی اللہ نے قرآن مجید پر عمل کے ذریعے مجھے صحت عطا فرما دی میری میاں نے میری یہ بات سنی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا پھر کہنے لگا یہ تو اچھی بات ہے بڑا اچھا ہے کہ تبدیلی خود تمہاری طرف سے آئی ہے کاش یہ کاش یہ تبدیلی جاری رہے میں نے جلدی سے جواب دیا اب انشاءاللہ یہی حالت رہے گی اللہ کا فرمان میرے دل میں ہمیشہ جاگزی رہے گا مجھے تو اللہ کی کتاب نے زندگی کے ایک انتہائی خوشگوار رخ سے متعارف کروا دیا ہے قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے کا تجربہ تقریباً تمام ہی خواتین نے اپنے اپنے گھروں میں کیا تجربہ کامیاب رہا واقعی قرآن مجید کو پاکیزہ انسانی نفوذ پر کنٹرول حاصل ہے صرف عمل کرنے کے صرف عمل کرنے کا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے قرآن انسانوں کو تبدیل کرنے پر قادر ہے جو انسان بھی ایک بار قرآن پر عمل کی حلاوت کا مزہ چکھ لیتا ہے وہ قرآن کو پھر کبھی نہیں چھوڑتا یہ انسان اپنے آپ کو قرآن سانچے میں ڈھالنے اپنے آپ کو بہتر میں تبدیل کرنے اور آخر اپنے قرآن کے رنگ میں رنگنے کا عمل جاری رکھتا ہے یہ مسلسل ارتقاء کا عمل ہے نماز فجر کے لیے بیدار ہونا قرآن مجید تو اتراہی عمل کے لیے ہے قرآن کی رہنمائی میں سفر زندگی طے کرنا دراصل دنیا میں جنت میں رہنا ہے قرآن مجید پر عمل کرنے سے کتنے زخم و مندمل ہوئے کتنی جدائیاں ختم ہوئیں کتنے گھر جو تباہی کے کنارے پر پہنچ چکے تھے سلامتی کے گھر بنے یہ سب کچھ قرآن کریم پر عمل کرنے کی برکت ہے قرآنی رہنمائی سے انفرادی اصلاح کس طرح ہوتی ہے اس سلسلے میں ایک بہن کا تجربہ اس کے اپنے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے مجھے رات دیر تک جاگتے رہنے کی عادت تھی جب صبح مؤذن نماز فجر کے لیے اذان دیتا تھا میں غافل و لاپرواہی سوئی رہتی اللہ کے فرشتے مجھے نمازیوں میں نہ پاتے اس مبارک وقت میں میں اور میرے گھر والے شیطان کی گرفت میں ہوتے تھے ہم سب گہری نیند سوتے بیدار ہونے کے بعد مجھے سارا دن اس کا قلق رہتا میں نے کئی بار صبح سویرے نماز کے لیے اٹھنے کا فیصلہ کیا مگر اس فیصلے نے کبھی عمل کی صورت اختیار نہ کی ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا یہ اس وقت کی بات ہے جب محترمہ بہن سمیہ رمضان کے زیر نگرانی قرآن آیات پر عمل کا تجربہ شروع نہیں ہوا تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ محترمہ سمیہ نے بہت سی بہنوں کے مسائل حل کر دیے ہیں تو میں بھی میں نے بھی اپنا مسئلہ حل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا محترمہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے اس ارشاد الہی کے بار بار دہرانے کی تاکید کی الزی یرا ہین تقوم و تقلبوک فی فص سور سر شعرا 218 219 جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے چنانچہ میں اس نورانی ارشاد کو بار بار دہراتی رہتی اور میں نے کوشش کی کہ یہ ارشاد مبارک جس طرح میری زبان پر جاری ہے اسی طرح دل میں بھی بے وست ہو جائے بالآخر فیصلہ کن وقت آ گیا آیت کے مطابق حرکت کرنے کا لمحہ ادھر معزن نے اللہ اکبر اللہ اکبر کے کلمات ادا کیے ادھر میں نے اپنے بستر پر کروٹیں بدلنا شروع کر دی میں مؤزن کی آواز پر لبک کہنے سے ہچکچا رہی تھی شیطان میرے لیے نیند کو خوشگوار بنا کر پیش کر رہا تھا اور نماز کے معاملے کو میری نظر میں معمولی بنا کر دکھا رہا تھا ادھر موزن کے کلمات مجھے یہ حقیقت یاد دلا رہے تھے کہ میں مسلمان ہوں موزن کہہ رہا تھا الا اللہ اب موزن میرے رسول محترم کا ذکر کر رہا تھا حلََََََََََص صلاحلَََََََََََص صلاح مؤذن مجھے بتا رہا تھا کہ فلاح وہ کامیابی نماز ادا کرنے میں ہے حیال الفلاح مؤذن کے الفاظ اور قرآن کی اس آیت کے کلمات جسے بار بار پڑھنے اور عمل کرنے کا مجھے مشورہ دیا گیا تھا مجھے نماز کے لیے پکار رہے تھے پھر اذان اور آیات کے کلمات میرے دل میں پیوست ہوتے جا رہے تھے اب نیند میری آنکھوں سے جا چکی تھی میں نے اللہ رحمان کو اپنے قریب محسوس کیا اور اس احساس کے ہوتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گئی میں نے اپنے کپڑے سنبھالے بڑی شدت سے احساس ہوا کہ میں کمرے میں تنہا نہیں ہوں یہاں کوئی اور بھی ہے وہی جو میری شہرت سے بھی زیادہ میرے قریب ہے اس کے قرب کا احساس ہوا تو میں تہارت کے لیے لبکی وضو کیا اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑی ہو گئی یہی وہ نماز تھی جس کے پڑھنے کی مجھے بے حد حسرت رہی کتنی بار ارادے باندھی اور توڑے میری آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں اور نماز کے بعد میرے ہونٹوں پر یہ الفاظ تھے اللہ کا شکر ہے وہ ذات ہر قسم کے آئے و نقص سے پاک ہے جس نے مجھے میرے مرنے سے پہلے مجھے اس نماز کی توفیق دی اور یوں مجھ پر بڑا کرم کیا اللہ نے مجھ پر چار پانچ چار نہیں پانچ نمازیں فرض کی تھیں مگر میں اپنی سستی و کاہلی کے سبب صرف چار نمازیں ہی ادا کرتی رہی میں نے رو رو کر اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگی اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ وہ مجھے آخری عمر تک اسی طرح پانچوں نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے توبہ استغفار کے بعد میں پرسکون ہو کر بیٹھ گئی تو میرے سامنے میری زندگی کی فلم چلنے لگی میں چشم تصور سے اپنی گزری ہوئی زندگی کے مناظر دیکھ رہی تھی میں ایک عام سی لڑکی تھی جس کی زندگی کا کوئی واضح ہدف نہ تھا میری زندگی کو کولو کے ایک بیل کی مانند گھوم رہی تھی جس طرح مجھ سے پہلے بہت سے لوگ گھوم چکے تھے ایک بے مقصد زندگی بلا آخر میری شادی ہو گئی مجھے اپنے شوہر کے خیالات و افکار سے کوئی دلچسپی نہ تھی مجھے تو اس کی پوزیشن اور مال و دولت سے غرض تھی اسے بھی نماز روزے سے کوئی دلچسپی نہ تھی صرف دنیا کی گہما گہمی سے سروکار تھا زندگی کی گاڑی یوں ہی چلتی رہی دنیا میں بچے بھی آ گئے مجھے اپنے بچوں سے تعلق تھا تو اتنا کہ وہ کیا کھاتے ہیں کیا پہنتے ہیں اسکول جاتے ہیں پڑھائی کیسی جا رہی ہے ہوم ورک کیسے ہو رہا ہے میں نے اپنے بچوں سے کبھی بھول کر بھی نہ پوچھا کہ انہوں نے نماز پڑھی یا نہیں انہوں نے کتنا قرآن مجید حفظ کر لیا ہے کیا وہ انبیاء اکرام کے حالات سے واقف ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ پتہ ہے مجھے بچوں کی ان معاملات میں قطعاً دلچسپی نہ تھی بلکہ میں تو دیر تک ان کے ساتھ ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے بیٹھی رہتی میں ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے پروگراموں ڈراموں اور فلموں کے کی بچوں کے لیے تشریح کرتی تاکہ انہیں سمجھنے میں دشواری نہ ہو میں نماز پڑھ کے بیٹھی تھی پچھلی زندگی کے بیتے ہوئے رات دن کہ یہ فلم میرے ذہن کی اسکرین پر چل رہی تھی کہ میں ایک اپنے خاون کے خراٹوں سے چونک پڑی مناظر دھندلا گئے میرا رفیع کی زندگی خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا میں نے چاہا کہ اسے جگاؤں اسے نماز کے لیے بیدار کروں اور اپنا قصہ بھی سناؤں میں نے اسے اس کا نام لے کر نہیں جگایا جیسا کہ میرا معمول تھا بلکہ میں نے آج اس کے کندھوں پر جھک کر قدر بلند آواز سے یہ آیت پڑی الزی یرا کہین تقوم و تقلب کفِ فصہ جدین یا سن کر میرا خاون اٹھا وضو کیا نماز پڑھی اور پھر آ کر میرے پاس بیٹھ گیا کہنے لگا آج کی صبح کتنی مبارک اور کس قدر حسین ہے کہ آج مجھے تم سے قرآن سننے کا موقع ملا میں اسے اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں میں نے کہا خوش قسمتی تو میری ہے کہ میں نے آج مؤزن کی اذان پر قرآن کی آیت پر عمل کیا ہے خوش قسمت میں ہوں کہ میں نے آج تمہیں پہلی بار نماز فجر پڑھتے دیکھا ہے یہ سن کر میرے شوہر کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا اس نے کہا میں تمہیں ایک عجیب بات سناتا ہوں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ میں کل جب گھر واپس آ رہا تھا اور میں اپنی گاڑی میں ریڈیو کی سوئی گھما رہا تھا کہ یہ سوئی قرآن کریم اسٹیشن پر آ کر رک گئی میں نے چاہا کہ اس اسٹیشن سے سوئی کو ہٹا دوں لیکن اس سے پہلے ہی ٹریفک پولیس نے مجھے گاڑی روکنے کے لیے اشارہ کیا مجھے اس وقت قرآن سنتے ہوئے یہی احساس ہوا کہ اللہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے تم جانتی ہو کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا تھا وما قدر اللہ حق قدر ہی والارد جمیعا قدتہ یوم القیامتی والسماوات مطویات بیمینی سبحانہ وتعالی عمّا اشرکون سورہ زمر سکسٹی سیون ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں قرآن کریم کے اس ارشاد نے میرے پورے وجود کو ہلا کے رکھ دیا میں سمندر کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا میں نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو دیکھا اور پھر سمندر کی جانب دیکھا اس فرق نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا یہ سمندر تو کچھ بھی نہیں اللہ کے ہاتھ میں تو پوری زمین ہے اللہ کس قدر بڑا ہے میں نے سنتے ہی یہ آیت یاد کر لی مجھے محسوس ہوا ہوا گویا یہ آیت میرے دل میں ہے اور میرا دل اسی سے دھڑک رہا ہے مجھے اپنے پورے جسم میں ایک سکون و حلاوت کا ادراک ہوا اور میرے پروردگار کا فضل مجھ پر آج اس وقت پورا ہوا جب تم نے جب تم نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر جگایا مجھے تم نے نہیں جگایا بلکہ مجھے اللہ نے جگایا ہے نماز فجر ادا کرنے کے لیے میں نے کہا کہ مجھے بھی میرے رب ہی نے آیت کریم کریمہ سے جگایا ہے میرے اور تمہارے عمل سے یہ آیت زندہ و متحرک ہوئی ہے میرے شوہر نے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہا میری عمر چالیس سال سے زائد ہو گئی ہے قرآن میرے گھر میں موجود ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن پڑھتا نہیں ہوں میں پڑھتا ہوں بہت سی صورتیں اور آیتیں حفظ بھی ہیں مگر میرے اور قرآن کریم کے درمیان ایک رکاوٹ تھی میں نے فوراً جواب دیا جی ہاں یہ رکاوٹ تھی قرآن کے مطابق عمل نہ کرنے کی قرآن کے مطابق حرکت نہ کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین پر چلتا ہوا قرآن تھے ہم بھی زمین پر چلتے ہیں مگر قرآن کے ساتھ نہیں میں نے یہ کہا اور زار و قطار رونے لگی میرے خاوند کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے وہ ایک دم کھڑا ہو گیا بچوں کے کمرے کی جانب بڑھا اس نے کمرے کی لائٹ آن کر دی پھر آف کر دی چند بار ایسا کیا تو بچے جاگ اٹھے اس نے نماز کے لیے زور سے اللہ اکبر کہا بچے حیران و پریشان تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے رفیع کی زندگی نے بچوں سے کہا جانتے ہو ہمیں کون ملنے آیا ہے اور ہمیں اب دیکھ رہا ہے اللہ تم لوگوں سے ملنا آیا ہے بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ان کا والد بڑی میٹھی آواز میں پڑھ رہا تھا الزی یرا کہیں نہ تقوم و تقلبو کفی ساجدین جو تمہیں اس اس وقت دیکھ دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے پھر اس نے کہا آج گھر میں نماز پڑھ لو کل سے انشاءاللہ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے میرا شوہر بچوں کو نماز پڑھتے دیکھتا رہا سب نے نماز پڑھ لی تو اس کا دل مطمئن ہوا پھر اس کا ذہن اس آیت کی طرف منتقل ہوا وہ يَأْمُرُ امر و وَالزَّكَاةِ صلاحی و رَبِّهِ و سورة مرد المریم ففٹی فائیو وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا اس نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے یا اللہ مجھ سے راضی ہو جاؤ مجھے معاف فرما دے مجھ پر رحم کر پھر مجھ سے کہنے لگا آج سے تم بچوں کی نگرانی کرو گی اور انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو گی میں نے کہا یہ میری نہیں سنتے مجھے انہیں نماز کا پابند بنانے میں کافی محنت کرنا پڑے گی خاوند نے مجھے مشورہ دیا کہ تم انہیں اس آیت سے متحرک کرو وہ یامر البلاتی وزکی و کان عندور بھی مر وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا میں نے اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنانے کا تہیہ کر لیا میں نے ایک بڑا چارٹ لیا اور یہ آیا جلی خط میں اس پر لکھ دی الزی یرا کہیں تقوم و تقلب کفی سا یہ تھی نماز فجر پڑھنے کے لیے قرآن کریم کے مطابق حرکت کرنے کی برکت کی حقیقی کہانی اسی خاتون نے مسجد میں آ کر یہی آیت ایک بڑے چارٹ پر لکھوا کر وہاں بھی آویزاں کر دی اور درس سننے آنے والی اپنی تمام بہنوں کو اپنے تجربے سے آگاہ کیا ہم میں سے ہر ایک اس امر کا محتاج ہے کہ وہ اپنی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا دے دلوں پر لگی مہروں کو کھرچ کھرچ کر پھینک دے دلوں پر غفلت کے پر پڑے ہوئے پردوں کی وجہ سے ہم بلا سوچے یوں ہی قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں نہ ہم سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں ہماری یہ دعوت صرف مسلمان عورتوں کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے ہم قرآن کا مطالعہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ارواح صحابہ رضوان اللہ عجمعین کے ساتھ کریں وہی جذبہ وہی ولولا جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عجمعین میں تھا ہمارے اندر آ جائے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت یہ عہد کریں کہ نورانی آیات کتابوں کیسٹوں اور سیدھیوں سے نکال کر ہمارے سامنے کھڑی ہیں وہ ہمیں بلا رہی ہیں پکار رہی ہیں یہی آیتیں خالق و مالک کی وحدانیت کا اعلان کر رہی ہیں ہم عہد کرتے ہیں کہ قرآن جس بات کا ہمیں حکم دے گا ہم اس کی تعمیل کریں گے اور جس بات سے روکے گا ہم اس سے رک جائیں گے طلاق کی دھمکی خواتین میں قرآن عظیم پر عمل کرنے کی اس تحریک کا مقصد اپنی زندگی کی ہر چیز کو اللہ کی پسند کے مطابق بدلنا ہے یہ دعوت دنیا میں جنتی زندگی گزارنے کی دعوت ہے یعنی قرآن کریم کی آیت آیات کو عملی شکل دینے کی دعوت ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ محض تلاوت پر اکتفا نہ کریں تلاوت کی اور بس قرآن مجید بند کیا اور یوں آیتوں کو بھی بند کر دیا قرآن کی آیتوں کا عملی صورت دینا ہر مسلمان کا فرض ہے تاکہ ان آیتوں سے دل دھڑکیں اور ایزاء و جوارح اس کے مطابق کام کریں جب ہم قرآن کے مطابق عمل کریں گے تو یہ کتاب ہمارے دلوں کی بہار بن جائے گی اور ہمارے سارے دکھ اور غم جاتے رہیں گے اب ہم قرآن کریم کی ایک آیت پر عمل کا حقیقی زندہ تجربہ بیان کرتے ہیں اس تجربے میں عورتوں کے گروپ نے حصہ لیا ان عورتوں کو اس بات کی تعلیم و تربیت دی گئی کہ انہیں آیت قرآن پر کس طرح عمل کرنا ہے اس تجربے کے مفید اور دور رس نتائج نکلے آئیے اس تجربے کی تفصیلات دیکھتے ہیں طلاق ایک ایسا خطرناک اور تباہ کن اقدام ہے جس سے پل بھر میں ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے خوشی و مسترد غمی اور دکھ میں بدل جاتی ہے طلاق پرسکون اور مستحکم خاندان کو اکھیڑ کر رکھ دیتی ہے طلاق معاشرے میں سیاہ دھبے چھوڑ دیتی ہے بیوی کا مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے بچے الگ حیران و پریشان ہوتے ہیں ماں کے ساتھ رہیں تو باپ کی شفقت و نگرانی سے محروم باپ کے پاس رہیں تو ماں کی ممتا اور مہربانی سے محروم خاوند الگ پریشان اور مغبت الحواس ہو جاتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے وہ اس پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور اسی ادھیڑ بن میں رہتا ہے کہ نئی شادی کر لے یا کچھ عرصے کے لیے رک جائے بہت سے باپ اپنی اولاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور انہیں یوں بھول جاتے ہیں جیسے ان کے بچے تھے ہی نہیں مشکلات کا ایک ایسا چکر چل پڑتا ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا یہ مشکلات دنوں اور مہینوں میں ختم نہیں ہو جاتیں بلکہ سالہ سال تک رہتی ہیں معاشرے کو طلاق کی وجہ سے کئی مشکلات سے واسطہ پڑتا ہے گھر نحوست کدے بن جاتے ہیں اور عدالتوں میں معاشرے کی معزز خواتین و حضرات ذلیل و خوار ہوتی ہیں گھروں کے پردے کی باتیں عدالتوں میں برسر عام بیان ہوتی ہیں تو رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا خود میاں بیوی ہر سننے اور دیکھنے والے کے لیے اپنے راز بیان کرتے ہیں بچوں کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوتا وہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی دونوں کی شفقت و پیار سے محروم ہو جاتے ہیں نہ باپ سے بات کر سکتے ہیں نہ ماں سے اگر ماں کے پاس رہ رہے ہیں تو انہیں ان کے باپ سے بات تک نہیں کرنے دیتی اور اگر وہ باپ کے پاس رہ رہے ہیں تو انہیں ان کی ماں سے بات کروانی یا ملاقات کا روادار نہیں ہوتا طلاق کے اس بھیانک مسئلے کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں رکھ دیا ہے افسوس کہ ہم کتاب اللہ کے الفاظ کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں مگر ان پر عمل نہیں کرتے ہم نے مسجد میں ہفتہ وار درس قرآن کے دوران اس پیچیدہ اور مشکل مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی مسجد میں ہم تمام عورتوں نے عہد کر رکھا تھا کہ ہم جس زوال و پستی کا شکار ہیں اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آیت پرانی کے ذریعے زوال کے گڑھے سے نکلے چنانچہ اس عہد کو وفا کرنے کے لیے جب اگلے ہفتے کے لیے قرآن کریم کی آیات کا انتخاب کرنے کا مرحلہ آیا تو ہم نے ایک بار پھر یہ کہا کہ قرآن کریم کی آیات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی خواہشات اور اپنے ماحول کی بندشوں اور رسموں کی پرواہ نہیں کریں گے اس مرتبہ ہم نے اس ارشاد ربانی کے بارے میں طے کیا یا وأحسوا العدة فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا سورة الطلاق فاستعاد أي نبي صلی اللہ علیہ وسلم جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے اللہ ایک یا کسی صحیح برائی کی مرتکب ہوں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے آیت کی تلاوت کے بعد جب اس کی تفسیر بیان ہوئی تاکہ خواتین کو یہ معلوم ہو سکے کہ اس آیت پر کیسے عمل کرنا ہے اور آیت کے ذریعے اللہ کے واضح حکم کو کیسے نافذ کرنا ہے تو درس میں شامل ایک خاتون نے پکار کر کہا ذرا ٹہریے آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں کیا اس عورت کے لیے جس کا خامل اسے طلاق دے دے ضروری ہے کوئی عدت کے عرصے کے دوران اپنے خاوند کے گھر میں ہی ٹھہرے میں نے اس خاتون پر واضح کر دیا کہ متلقہ کے لیے عدت خاوند کے گھر میں گزارنے کا حکم اللہ رحمان و رحیم نے دیا ہے تاکہ اس دوران موافقت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے میاں بیوی اپنے گھر میں ایک ساتھ رہیں اور اپنے اپنے اہل خاندان کی مداخلت سے محفوظ رہیں تو شاید ان میں سازگاری پیدا ہو جائے اور وہ اثر نو خیر و عافیت کے ساتھ رہنے لگیں بیوی کا گھر سے نکل جانا یا اسے نکال دینا اشتعال کا سبب بنتا ہے جس سے بہتوں کی دلوں کو تپش و حرارت پہنچتی ہے غصہ نفرت اشتعال مخالفت اور شکوہ و شکایات کا ماحول شیطان کے لیے موسم بہار ہوتا ہے معاملات کی باغ ڈور شیطان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو علیحدگی اور جدائی تک کی نوبت پہنچ جاتا پہنچ جاتی ہے یوں شیطان کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہتی میری یہ وضاحت سن کر سوال کرنے والی خاتون نے بتایا ہائے میری بدبختی و بد نصیبی کہ دین اسلام سے ناواقفیت میرے گھر کے اجڑنے کا سبب بنی قرآن کریم سے میری لاعلمی نے میرے بچوں کو مجھ سے دور کر دیا میرے خاوند اور میرے درمیان معمول سا اختلاف ہوا بات بالکل چھوٹی سی تھی اس بات سے میرا خاوند مشتعل نہ ہوتا مگر میں نے بلا وجہ کچھ ایسی باتیں کر دیں کہ اس کا غیظ و غضب اپنی انتہا کو جا پہنچا غصے کے سبب میرا شوہر ہوش حواس میں نہ رہا اور اس نے طلاق کا لفظ بول دیا یہ لفظ سنتے ہی میں نے جلدی سے اپنا سامان باندھا اور گھر سے نکل پڑی دل درد سے لبریز تھا اور آنکھیں آنسوں سے میں جو ہی اپنے میکے پہنچی تو میری کہانی سن کر میرے میکے کا ہر فرد میرے خاوین سے میری توہین کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھا میرے خاوین نے مجھے کہلا بھیجا کہ گھر چلی آؤ مگر میں نے اس کی پیشکش حکارت سے ٹکرا دی یوں میرے نفس نے میری انانیت نے مجھے غور و فکر اور درست فیصلہ کرنے سے محروم کر دیا آپ نے جو آیت ابھی پڑھی ہے میں یہ آیت کئی بار پڑھ چکی ہوں مگر افسوس کہ میں نے اسے سمجھنے کی ایک بار بھی کوشش نہیں کی مجھے نہ اس کی سمجھ آئی اور نہ میں نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش کی عدت گزرنے کے بعد ہم میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی عدت کے دوران اپنے گھر سے نکلنے کے گناہ کا ارتکاب بھی کیا میں خاوند سے بھی محروم ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے صاف اور واضح حکم کی مخالفت کا گناہ بھی مول لیا اس غمزدہ خاتون نے زار و قطار ہوتے ہوئے کہا ہائے میری شامت و بدبختی میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کتاب اللہ پر عمل کا جو عہد کیا ہے اس پر مہربانی فرما کر سختی سے کار بند رہنا یہ دکھ بری داستان سن کر ہم نے ایک بار پھر آئے کریمہ پر عمل کرنے کی تا عہد کی تجدید کی اور پورے عزم کے ساتھ اس راستے پر گامزن رہنے کا عہد کیا کچھ عرصے بعد ہم نے بہنوں سے طلاق کے بارے میں ارشاد رب العزت پر عمل کرنے کے تجربات سننے کا ارادہ کیا ایک بہن نے کہا جب سے میں نے مولا کریم کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ میرے قول و فعل پر آیت کریمہ ہی کی حکمرانی ہوگی تو میں ہمیشہ یہ دعا کرتی رہتی تھی کہ جب حقیقی عمل کا موقع آئے تو اللہ مجھے استقامت دینا تاکہ میں عملاً قرآن کے مطابق اقدام کروں میرا خامن جذباتی آدمی ہے اکثر غصے میں آ کر اور فول بکنے لگتا ہے آیت کریمہ پر عمل درآمد کے دور سے پہلے تو میں بھی مشتعل ہو جاتی اور اسے ترکی ب ترکی جواب دیتی میں برداشت نہ کرتی ہم میاں بیوی کی حالت دیکھ کر ہمارا چھوٹا بیٹا ہمیں دیکھتا چپ چاپ رہتا صدمے سے کچھ نہ بولتا ہم میاں بیوی اس کیفیت میں ایک دوسرے کی بات قطعاً نہ سنتے اور ہر کوئی اپنی بات پر اصرار کرتا یہ منظر اب پھر سامنے آیا لیکن اب میرے دل کی کیفیت بدل چکی تھی میں نے اللہ سے لو لگائے رکھی اور قرآن کریم کی آیات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا آج میری کوشش یہ ہے کہ میں خامند کو مشتق مشتعل نہ کروں مجھ پر بے چینی اور قراری کی ایک عجیب کیفیت تاریخ تھی میں چاہتی تھی کہ گھر سے نکل کر اپنے گھر کے قریب واقع مسجد میں چلی جاؤں مسجد ہی کو میں اپنی پناہ گاہ اور سکون و قرار کی جگہ سمجھتی تھی کبھی یہ خیال آتا کہ اپنی کسی مسلمان بہن کے پاس چلی جاؤں تاکہ وہ ہمدردی کے چند بول بول کر مجھے تسلی دے اور میری ڈھارس بندائے اور یوں میرے دل کو سکون اور ٹھنڈک نصیب ہو میری حالت تو یہ تھی ادھر میرا خاوند آپے سے باہر ہو رہا تھا غصے کے مارے اس کا برا حال تھا اس کی غضب آلود باتوں سے محسوس ہوتا تھا کہ مجھے طلاق دینے کے بارے میں سوچ رہا ہے کئی بار خاوین کو جواب دینے کا شیطانی خیال دل میں آیا مگر میں نے ہر بار اپنے اوپر قابو پا لیا میں نے اللہ کا ذکر اور اس کی تصویر و تقدیش شروع کر دی میں ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتی رہتی کہ اگر خدا نخواستہ میرے خاوین نے طلاق کا لفظ مجھ سے نکال ہی دیا تو پھر مجھے خاوین کے گھر میں یہیں رہنا ہوگا میں تو چاہتی ہوں کہ مسجد میں جاؤں وہاں ہفتہ وار درس قرآن سنو عدت کے دوران تو میں گھر میں گھر سے باہر نہ نکل سکوں کیا میں درس قرآن کی مسجد سے بھی محروم ہو جاؤں گی یہ خیال میرے لیے سوہانے روح بن رہا تھا اللہ کے گھر میں جا کر تو ہم پاکیزہ فضاؤں میں قرآن مجید کی آیات سمجھتی ہیں اور پھر ان پر عمل کا اقرار کر کے وہاں سے باہر نکلتی ہیں میرے لیے عدت گزارنے کے لیے اپنے خاوند کے گھر میں یوں پابند ہو کر رہنا کہ درس قرآن سننے کے لیے مسجد بھی نہ جا سکوں بے چینی کا سبب بن رہا تھا درس قرآن کے حلقے نے تو میری زندگی کو ایسی تابندگی بخشی تھی جس کا میں اس سے پہلے تصور و احساس بھی نہ کر سکتی تھی میں کثرت سے قرآن پڑھا کرتی تھی مگر اللہ کا کلام میرے گلے سے نیچے نہیں اترتا تھا میں تصورات کی دنیا سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بچے نے اپنے باپ پر نظریں گاڑی گاڑ رکھی ہیں وہ زبان حال سے اسے کہہ رہا تھا کہ وہ بھی امی کی طرح خاموش ہو جائیں میں نے بچے کو اپنی گود میں لیا اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ وہ خامد کو پرسکون کر دی آہستہ آہستہ میرے شوہر کے غصے کا پارا نیچے اترنے لگا اور وہ خاموشی سے اپنے کام کرنے لگا پھر بیٹھ کر استغفار پڑھنے لگا جب کہ میں اپنی جگہ سے نہ ہٹی تصویر و ذکر میں مشغول رہی اور اللہ سے دعا کرتی رہی بعد میں جب گھر میں محبت و سکون کا دور دورہ ہو گیا اور غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میرے خامد نے کہا میں بہت معذرت خواہ ہوں مجھے برابر اس بات کا اندیشہ رہا کہ تم میری باتوں کا حسب عادت تابڑ توڑ جواب دوں گی آج طلاق کا لفظ میرے ہوٹوں کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا میں حیران ہوں کہ آج تم نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا پہلے تو تم کہتی تھی کہ مجھے طلاق دے دو مگر میں نہیں دیتا تھا آج میں نے سوچ رکھا تھا کہ تمہاری طرف سے طلاق کا مطالبہ ہوتے ہی میں طلاق سے طلاق دے دوں گا تم نے آج حسب معمول طلاق کا مطالبہ کیوں نہیں کیا میں نے جواب دیا میرے رب نے مجھے اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے احکام کے ذریعے ادب سکھا دیا ہے میں پہلے سوچا کرتی تھی کہ طلاق سے مجھے آزادی مل جائے گی مگر میری سوچ اللہ کی کتاب کی عملی تعبیر سے اکثر متصادم تھی اس بہن نے اپنی یہ داستان سنا کر ہمیں بتایا اس دن کے بعد سے اب تک ہم گھر میں خوش و خرم پیار و محبت سے رہ رہے ہیں ایسا اتفاق امن و سلامتی اور سکون و اطمینان ہمیں اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا شکر ہے کہ میری زبان اس دن قرآن کی برکت سے بند رہی اور میں نے کہیں خاوند سے یہ نہیں کہا کہہ دیا کہ مجھے طلاق دے دو پہلے مجھے شیطان طلاق کو خوشنما بنا کر پیش کرتا تھا وہ اسے میری آزادی قرار دیتا تھا جب کہ فی الحقیقت طلاق تو پابندی ہے اس واقعے کے بعد میرے خاوند میں بھی کافی تبدیلی آ چکی ہے اس کا رویہ بہت کچھ بدل گیا ہے اس نے اپنے غیظ و غضب اور نفرت و عنات پر قابو پا لیا ہے کیونکہ میرے پرسکون رد عمل پر اسے کافی کچھ معذرت کرنا پڑتی تھی میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے میرے لیے قرآن سمجھنے کا کام آسان کر دیا اسی نے ہمیں قرآن کے مطابق رویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی شکر گزاری بھی اسی مہربان کی توفیق سے ممکن ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس کی کتاب قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کرنے کی برکت سے میرا گھر بربازی سے میرا گھر بربادی سے بچ گیا جب یہ بہن نے اپنا واقعہ سنا چکی تو ہلکے درس میں موجود خواتین میں سے ایک خاتون نے بات کرنے کے لیے اپنا سر اٹھایا لیکن پھر شرما کر جلدی سے نیچے کر لیا تھوڑی دیر تک اس کشمکش میں مبتلا رہی پھر ہمت کی اور بات کرنے کی اجازت طلب کی اجازت ملنے کے بعد اس نے بتایا میرا خاون دل کا اچھا ہے مگر ہے غصے والا اپنے فیصلوں میں جلد باز اور اجلت پسند مجھے بھی اس سے کچھ کچھ نفرت تھی اگر وہ میرے خلاف ایک بات کرتا تو میں اس کے خلاف دس باتیں کرتی میں اس کو ہر کام پر ٹوک دیتی اور اسے شدید تنقید کا نشانہ بناتی وہ اگر مجھے کوئی کام کرنے کے لیے کہتا تو میرے رد عمل کے بعد اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کا واسطہ کسی چٹان سے پڑا ہے ایک روز ہمارے درمیان کلامی نے شدت اختیار کر لی بک بک اور جھک جھک کے ایک ایسی ہی دورے کے بعد اس نے مجھے آواز دی میں سمجھی کہ شاید میرے ساتھ صلح صفائی کرنا چاہتا ہے میں نے اس کی طرف توجہ کی تو میرا نام لے کر کہنے لگا تمہیں طلاق ہے میں نے کہا کیا تم کیا کر رہے ہو میرے بچوں کا کیا بنے گا میرے پانچ بچے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا طلاق کا لفظ تم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا ہے میری ان باتوں کا اس پر بالکل اثر نہیں ہو رہا تھا گویا میرا چیخنا چلانا بے سود اور فضول تھا میں جلدی سے اپنے کمرے کی طرف لپکی اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے سٹکیس میں خاص خاص کپڑے رکھنے لگی اس دوران بچے رو رہے تھے چلا رہے تھے ان کی رونے کی آواز سن کر سنگ دل سے سنگ دل شخص کا دل بھی پسیس جاتا میں نے اپنا سوٹ کیس بند کیا تو اس کے ساتھ ہی ظالم شخص کی طرف سے اپنے دل کو بھی بند کر لیا جو ہی میں نے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کے اس حکم نے باہر جانے سے روک دیا ولا یخرجن اور نہ وہ خود نکلیں میں دروازہ بند کر کے کمرے میں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی یا اللہ اب میں کیا کروں میں مسلسل رو رہی تھی میرے پاس میرے بچے بیٹھ کر مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے وہ میرے آنسو پہنچ رہے تھے جب مجھے قدر سکون ہو گیا تو خامین کمرے کے دروازے کے پاس آ کر کہنے لگا تم گئی کیوں نہیں کیا میں نے تمہیں طلاق نہیں دے دی میں نے اس سے بڑے انکسار سے کہا ایک بہت بڑی چیز مجھے جانے سے روک رہی ہے اس نے تمسخر کرتے ہوئے کہا یہ بہت بڑی چیز کیا ہے میں نے کہا اللہ اللہ نے اپنی ایک آیت کے ذریعے مجھے جانے سے روک رکھا ہے خاوند بولا اب تم قرآن کی بات کر رہی ہو تم جب پہلے میری حکم عدولی کرتی تھی اور میرے حقوق کو نظر انداز کرتی تھی تو اس وقت تمہیں قرآن یاد نہیں آتا تھا اب تم ایک طلاق یافتہ عورت ہو اور تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں میں نے جواب دیا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں اور اس گھر کا مالک کچھ اور کہہ رہا ہے وہ تو طلاق دینے والے مردوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے لا من ولا تقرجر نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے اللہ کا یہ حکم مجھ پر بھی نافیز ہے اور آپ پر بھی میرے لیے اتنی سزا کافی ہے جو میں نے قرآن کے مطابق نہ چل کر پالی ہے جب میرے خاوین نے دیکھا کہ میں یہاں ہی رہنے پر بزد ہوں تو اس نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا فیصلہ کر لیا اپنے خاوین کے ساتھ طلاق کے بعد رہنے کے قرآن حکم پر عمل کرنے کا خوشگوار نتیجہ یہ نکلا کہ میرے خاوین نے میرے ساتھ بول چال شروع کر دی آہستہ آہستہ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے اور ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کرنے لگے ایک ماہ کے بعد ہی گھر سکون و قرار اور محبت و پیار کا گہوارہ بن گیا میرے خوابی نے طلاق سے رجوع کر لیا تھا اس کے اس اقدام نے میری مسرتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا میری دعائیں رنگ لائیں اور قرآن کی برکت سے میری زندگی میرا گھر میرے بچے میں اور میرا خاندان ایک بہت بڑے معاشرتی المیز سے بچ گئے میرے بچے بھٹکنے اور نفسیاتی مریض بننے سے بچ گئے میں بہت خوش و خرم ہوں اور کہتی ہوں کہ میرے سچے دانا رب نے کس قدر درست فرمایا تھا اللہ یح دسو بادزالک امرا شاید اس کے بعد اللہ معافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے فرسٹ تعلق میری عزیز بہنوں میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے پر بہت خوش ہوں میرے مشکل دن گزر گئے میری اب یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر ممکن طرح اپنے خاوند کو خوش کروں اور اس کے کھانے پینے لباس اور راحت اور آرام کا خیال رکھوں مجھے افسوس ہے کہ پہلے میرا طرز عمل درست نہیں تھا مجھے اپنے سابقہ رویے پر سخت ندامت ہے میں اس قصور و کوتاہی کی تلافی کے لیے خامین کی زیادہ خدمت کرتی ہوں نوافل اور استغفار کرتی ہوں میں دعا کیا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے اتنی فرصت دے کہ میں اپنی خدمت و محبت سے اپنے خامن کا دل جیت لوں وہ فی الحقیقت ایک اچھا آدمی ہے وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی شرافت کو اس کی کمزوری نہ سمجھوں یہ ہے میرا واقعہ اس وقت ہمارے تعلقات بہت اس وقت ہمارے تعلقات بہت زیادہ خوشگوار ہیں ہم میں جو محبت رواداری اور ہم آہنگی اس وقت ہے وہ پہلے اس وقت ہے وہ پہلے کبھی نہ تھی پاک ہے لخت انسانوں کو پیدا کرنے والا نفس انسانی کو جاننے والا اس لیے اس نے یہ حکم دے دیا کہ مطلقہ خاتون اپنے گھر میں خاوند کے ساتھ رہے تاکہ عدت کے دوران میں اس مسئلے کا کوئی خوشگوار و پسندیدہ حل نکل آئے میں اپنی بہنوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر کسی بہن کو خدا نخواستہ ایسی صورتحال سے دو چار ہونا پڑے تو گھر سے نہ نکلے اپنی نفسانیت و دانائیت کو ترجیح نہ دے اپنی نفسانیت و وہ دانانیت کو ترجیح نہ دے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکیمانہ حکم کو موقع دے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے عورتوں کو ایسے موقع پر اپنی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے نہیں سوچنا چاہیے بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہی عزت سمجھنا چاہیے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے خود ہی اپنے گھر کو برباد کر لینا کہاں کی دانش مندی ہے یہ تھا اس متاثرہ خاتون کا واقعہ میں نے یہ سن کر بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا کیا عظمت ہے آیات قرآن کی ہم نے جب اپنے ہفتہ وار درس قرآن میں تجربات سنی دیکھے تو اللہ حکیم کی حکمت اور اللہ علیم کے علم پر ہماری ایمان میں اضافہ ہوا اللہ سبحانہ ہوں تنہا اس بات پر قادر ہے کہ ہماری جہالت اور ناسمجھی سے جنم لینے والے تمام مسائل حل دیں اللہ کی مضبوط رسی ہمیں جہل جہالت کی تاریکیوں سے علم و دانش کی روشنی میں لے جانے کے لیے کافی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم آیت قرآن کے مطابق چلیں اور ہمارا رد عمل اللہ رحمان کے احکام کے مطابق ہو یہ تو چند ایک مثالیں بھی ہیں قرآن مجید کے درس اور ہر ہفتے کے لیے ایک آیت کا انتخاب اس کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنے کا پختہ عہد جاری ہے ہم نے اللہ کی کتاب کے مطابق چلنے کی کئی خوشگوار تجربات و مشاہدات سنے جن کے نتیجے میں گھر سکون کا گہوارہ بنے گہوارہ بنے اہل خانہ نے اطمینان اور سکینت کے ماحول میں زندگی گزارنی شروع کی یہ سب نتیجہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا اس کے مطابق چلنے کا اور قرآن کے احکام کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کا لڑنا جھگڑنا اور ناراضی لڑنے جھگڑنے اور پھر ناراض ہو کر قطع تعلق کر لینے کو بہت سے لوگ مشکلات و مسائل کا آسان ترین حل سمجھتے ہیں بالخصوص عورتیں حقائق سے فرار کے لیے قطع تعلق اور ناراضی کو اپنا مؤثر ہتھیار سمجھتی ہیں اپنی نادانی سے وہ اسے اپنا حامی و مددگار جانتی ہیں حالانکہ ناراضی سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے ایک عورت اپنے سسرال والوں سے لڑ جھگڑ کر بول چال بند کر لیتی ہے دوسری عورت اپنی پڑوسن سے جھگڑا کرنے کے بعد آنا جانا بند کر دیتی ہیں کوئی خاتون اپنے بھائی اور اپنے بھائی کے گھر والوں سے مخاسمت رکھتی ہیں کوئی اپنی نند سے بیزار ہے اور اس سے جو تم سے بیزار چل رہی ہے حتیٰ کہ کئی عورتیں اپنے ماں باپ سے بھی تعلقات ختم کر لیتی ہیں جب ان عورتوں سے اس کا سبب پوچھا جاتا ہے تو جواب دیتی ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ نہیں فرمایا وہ حجرحم جہجرن جمیلہ المزمل دس اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ کیا یہ سارے عزیز و اقارب رشتہ دار اور پڑوسی کافر ہیں کیونکہ اس آیت میں تو کافروں سے الگ ہو جانے کا حکم ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تو صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے جب ایسی زود رنج جھگڑالو خواتین سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ سارے لوگ کافر ہیں تو ان کا جواب نفی میں ہوتا ہے جب آپ بھی مسلمان ہیں یہ بھی مسلمان ہیں تو پھر ان سے قطع تعلق کیوں یہ حقیقت ہر مسلمان پر واضح ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان سے قطع تعلق کر لیتا ہے اس کا کوئی عمل بھی آسمان کی بلندیوں کی طرف نہیں جانے پاتا جب تک کہ تعلقات بحال نہ ہوں ناراضی ختم نہ ہو جائے جھگڑا ایک ایسا تیر ہے جس کا ہدف دشمن نہیں ہوتا بلکہ ہمارا اپنا گلا ہوتا ہے اگر ہمارے نیک اعمال قبول نہ ہوں تو ایسی دنیا کا ہمیں کیا فائدہ کئی خواتین کا موقف یہ ہوتا ہے کہ وہ ناراضی اور قطع تعلقات کے ذریعے امن و امان میں آ جاتی ہیں مشکلات سے بچ جاتی ہیں ان کا کسی سے تصادم ہوتا ہے نہ جھگڑا ان کا یہ موقف سراسر غلط ہے اس لیے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں کیا کوئی عورت اپنے خاوند سے ناراضی مول کر سکون سے زندگی گزار سکتی ہے کیا ایسی زندگی زندگی ہے کیا ایسی عورت یا مرد خوش بخت ہے لڑنا جھگڑنا قطع تعلق اور ناراضی تو مسلم سماج کے لیے انتہائی ضرر رساں ہیں اس سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں چاہتیں باقی نہیں رہتی الفت ختم ہو جاتی ہے یہ اور بات ہے کہ کوئی مسلمان مرد یا عورت کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے حقائق سے نظریں چرائے بد بختی کو خوش بختی شقاوت کو سعادت اور حرمہ نصیبی و محرومی کو کامرانی خیال کرے میں نے ایک ہفتہ وار درس قرآن میں اپنی تمام سننے والیوں سے درخواست کی کہ آئیے ہم سعادت کی کنجی پکڑیں اور پھر اسے استعمال کر کے یہ دیکھیں کہ ہمیں کتنا سکون چین اور قرار ملتا ہے ہم پر ابدی سعادت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آج کی کنجی ارشاد الٰہی ہے ادفق باللتی ہی احسن فیض الزی بین بین و اداوطََََََََ کالیون حمیم حام تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے میں نے اس آیت کا مدعا و مفہوم واضح کیا اور بہنوں کو بتایا کہ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اللہ پر کامل یقین اور مسلسل صبر و برداشت سے کام لینا ہوگا میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے منشا پر عمل کرنے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اب ہمیں عمل کے نتیجے کا انتظار کرنا ہوگا اب تک ہم نے اپنے مسائل کو نظر انداز کرتے رہے ہیں اب تک ہم اپنے مسائل کو نظر انداز کرتے رہے ہیں ہمیں مشکلات سے فرار کی عادت پڑ چکی ہے ہمیں اب حقائق کا سامنا کرنا ہوگا ہم میں سے ہر ایک کو اپنے مخالف کے ساتھ ایک عملی تجربہ کرنا ہوگا پھر ہم دیکھیں گے کہ دشمن کو جگری دوست میں تبدیل کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے اور کتنی محنت درکار ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی اگلے ہفتے کے درس قرآن میں آ کر رو رو کر یہ بتائے کہ جی میں تو اپنی فلاں مخالف کے پاس گئی تھی اسے منانے کے لیے راضی کرنے کے لیے بہت کوشش کی لیکن مجھے کامیابی نہیں ہوئی کئی رکاوٹیں کھڑی ہوئیں میں اپنی ان بہنوں سے کہوں گی کہ وہ اپنے ساتھ صبر و برداشت کی دولت بھی لے کر جائیں آپ مخالف کے پاس اکیلی نہ جائیں اپنے ساتھ صبر کو لے کر جائیں بار بار جائیں مایوس نہ ہوں کئی دن بیت گئے کئی ہفتے گزر گئے ابھی ہم نے قرآن کریم کی اس آیت پر ہونے والے عمل کا جائزہ نہیں لیا تھا ایک دن میں نے معزز خواتین سے کہا آج آپ لوگوں کے تجربات سننے کا وقت آ پہنچا ہے وہ کون کون خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس آیت کریمہ پر یقین کرنے کے بعد دل میں جگہ دینے کے بعد اپنے حواس و جوارح سے بھی اس پر عمل کیا ہے اس پر حاضرین میں سے ایک نے بتایا الحمدللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق ملی ہے میرا اپنی نند کے ساتھ جھگڑا تھا وہ بڑی زود رنج ہے مجھے اس سے کئی ناپسندیدہ و ناگوار باتیں سننا پڑتی تھیں اس لیے میں نے اس سے نہ ملنے کا فیصلہ کر لیا اس نے میرے اس فیصلے کا ترکی بترکی جواب دیا میں اصل میں اسے پسند کرتی ہوں کیونکہ وہ میرے شوہر کی بہن ہے میری نند ہے میرے بچوں کی پھوپھی ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے ہمارے غلط کام خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے تو ہمیں انہیں اچھا سمجھ تو ہم انہیں اچھا سمجھنے لگتے ہیں جب یہاں درس قرآن نے اس آیت کے بارے میں طے کیا تو میں نے گھر جا کر اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھا اور فیصلہ کیا کہ میں دل و جان سے اس آیت پر عمل کروں گی فیصلہ فیصلہ کرنا کر لینا تو آسان تھا مگر اس پر عمل درآمد اتنا آسان نہ تھا خطرہ تھا کہ میری نن نہیں مانے گی رکاوٹ ڈالے گی میں مناسب موقع کی تلاش میں تھی تاکہ اس ناراضی کو ختم کروں مجھے جلد ہی موقع مل گیا مجھے معلوم ہوا کہ میری نند ہسپتال میں ہے اس کے یہاں تیسرے بچے کی ولادت ہوئی تھی میں نے اپنے خاوند سے اصرار کیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے جائیں تاکہ میں اس کی بہن سے ملاقات کروں پہلے تو حیران ہوا پھر بڑی خوشی سے مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گیا میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا دھک دھک کر رہا تھا میں نے دروازہ کھولا اور مسکراہٹ کے ساتھ اندر چلی گئی میں نے اپنی نند کو بچے کی پیدائش پر اور اس کی جان کی سلامتی پر مبارکباد دی مگر وہ میری طرف متوجہ نہ ہوئی اور اپنے بھائی سے ہی باتیں کرتی رہی میرا خاوین پریشان تھا اور اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے میں نے نومولود بچے کو اٹھایا اسے پیار کیا میں نے نند کو خوشخبری دی کہ اس کا بچہ بہت خوبصورت ہے اور انشاءاللہ سعادت مند بنے گا میری باتیں سن کر وہ ہلکی سی مسکرائی خیر ہماری ہماری ملاقات ختم ہوئی میں کار میں بیٹھی تو میں نے ایک آہ سرد کھینچی جو میرے خاوند نے سن لی میں نے اس وقت اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں کبھی ہار نہیں مانوں گی اللہ کا کلام سچا ہے میرے اندیشے غلط ہیں میں نے تو حسن سلوک کیا ہے اب صرف جگری دوست بننا رہ گیا ہے مجھے صبر کرنا ہوگا صبر کے لیے وقت درکار ہے گھر پہنچتے ہی میں نے اندیشہ ہائے دور دراز کو اپنے دل و دماغ سے جھٹک دیا اور بدی کو نیکی سے دفع کرنے کا عزم مصمم مصمم کر لیا میں نے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا اور کھانا لے کر نند کے گھر جا کر میں نے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا اور کھانا لے کر نند کے گھر جا پہنچی ان کی خیریت دریافت کی واپس آ کر میں رات کو انتہائی امن و سکون سے سوئی مجھے اللہ کے حکم کی تعمیل میں مسرت تھی اور اس بات کا یقین تھا کہ مفید نتائج جلد جلد سامنے آئیں گے اگلے دن میں نے اپنی نند کے رد عمل کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ میرے طرز عمل پر خوش ہے اور میری شکر گزار ہے میں نے اس کے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کا اس پر خوشگوار اثر پڑا میں نے اس دن بھی تیار کھانا تیار کیا یہ کھانا پہلے کھانے سے بڑھ کر تھا میں نے کھانا لے کر پھر نند کے گھر گئی اب میری کوششوں اور محنتوں محنت کا نتیجہ سامنے آنے لگا تھا میں اس کے بچوں کا خیال رکھنے لگی اب میری نن میرے ساتھ محبت و نرمی سے باتیں کرنے لگی اس نے مجھے اپنے بیٹے کی عقیقی کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے کہا مجھے کیا انکار ہو سکتا تھا اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا خیر مقدم کیا یوں معلوم ہوتا تھا کہ طویل جدائی کے بعد مجھ سے مل رہی ہے میں نے اسے گلے لگا لیا مجھے اپنی خوش بختی پر رشک آ رہا تھا اللہ نے میرے عمل کو قبول فرما لیا تھا اور مجھے انعام سے نوازا تھا اب مجھے اپنی نند سب عورتوں سے زیادہ محبوب تھی حالانکہ شیطان نے ہمارے ماں بین غلط فہمی ڈال دی تھی میری عزیز بہنوں قرآن الفاظ بڑے جامع اور پر حکمت ہیں نفس انسانی جب اللہ کی اطاعت کر لیتا ہے تو اس میں کتنی بڑی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اس خاتون نے اپنا تجربہ بیان کر لیا تو میں نے اس خاتون سے کہا آپ کی نند میں تبدیلی اس لیے آئی کہ آپ نے پہل کی آپ کے سامنے ایک ہدف تھا وہ تھا اللہ کی رضامندی آپ نے پیش نظر آپ نے اس پیش نظر مقصد کی کے لیے قرآن کا ذریعہ اختیار کیا آپ نے قرآن مجید پر عمل کیا اللہ سے مدد طلب کی صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ جو دلوں کا خالق اور جسموں کا مالک ہے اس نے دلوں کو آپ کے لیے نرم و گداس کر دیا دشمنی دوستی میں بدل گئی ایک اور خاتون نے کہا کیا آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اپنا تجربہ بیان کروں مجھے خود اس تجربے کے نتیجے کا یقین نہیں آ رہا مگر یہ ہے مگر یہ ایک حقیقت ہے میں نے اسے اپنا واقعہ بیان کرنے کی اجازت دی تو یوں گویا ہوں میری ایک پڑوسن تھی جسے میں بہت پسند کرتی تھی میں اس کے پاس بیٹھنا باتیں کرنا چاہتی تھی مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں نے اپنے کئی رازوں سے اسے آگاہ کر دیا بات یہ ہے کہ میرے میکے والے یہاں سے دور ہیں کوئی اور قریبی عزیز بھی یہاں نہیں رہتا اس لیے یہ پڑوسن ہی میری قریبی اور عزیزہ تھی محبت و دوستی کے چند سال بعد میں نے دیکھا کہ میری پڑوسن کا رویہ تبدیل ہو گیا ہے وہ میرے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو گئی مجھ سے کھچی کھچی رہنے لگی وہ میری طرف ایسی باتیں منسوخ کر دیتی جو میں نے کبھی نہ کی میں نے اسے منانے اور اس کی غلط فہمیاں دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر بے فائدہ اس اس نے شیطانی وسوسہ اندازی کا شکار ہو کر مجھ سے بلا کر مکمل قطع تعلق کر لیا بول چال آنا جانا سب بند ہو گیا وہ اب میرے ساتھ بیٹھنے کی بھی روادار نہ رہی اب تو میں نے بھی اپنی عزت و حمیت اسی میں سمجھی کہ اس کے ساتھ میں بھی تعلقات منقطع کروں یہی صورتحال جاری تھی کہ میں نے درس قرآن میں شمولیت اختیار کر لی اور ہم نے سرحام اسجدہ کی اس آیت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا جب اس آیت کی تشریح ہو رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں نے تو کوشش کی مگر رائے گاں گئی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ہماری استان صاحبہ نے ان الفاظ کی تلاوت کی وماقا ہاضین صبر یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اس وقت میں پکار اٹھی کہ صبر تو میں نے کیا ہی نہیں میں مسجد کے حل قیدر سے قرآن سے واپس آئی تو میں نے یہ پختہ عہد کر لیا تھا کہ میں مسلسل کوشاں رہوں گی اور ناکامی سے بچنے کے لیے صبر کرتی رہوں گی میری یہ ناراضی سہیلی چو میری یہ ناراض سہیلی چوتھی منزل پر رہتی تھی ہر سیڑھی پر شیطان یہی کہتا تھا کہ واپس چلی جاؤ مگر میرا عزم سمیم مجھے شیطانی وسوسوں کے شکار ہونے سے روکتا رہا اور میں برابر سیڑھیاں چڑھتی چلی گئیں اب میں اپنی سہیلی کی گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی میں نے ایک بار اس تحفے کو دیکھا جو میں اس کے لیے لائی تھی کال بیل پر ہاتھ رکھا تو سوچا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے ہر قسم کے رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا تھا میں نے اس وقت سوچا کہ میں یہاں اپنی پڑوسن کے لیے نہیں آئی بلکہ اللہ کے لیے آئی ہوں میرا مقصد اس کی رضا حاصل کرنا ہے دروازہ کھلا تو میرے سامنے کھڑی تھی میں نے پورے اعتماد اور محبت سے کہا کیا آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں گی اس نے ایک دم پورا دروازہ کھول دیا مجھے اندر لے گئی وہ ایک طویل جدائی کے بعد میرے وہاں آ جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ہم نے باتیں شروع کی ہر قسم کے موضوعات پر مگر عطاب و ملامت کے ادنا اشارے کے بغیر مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میں اپنی سہری کی گھر میں نہیں بلکہ اللہ رحمان و رحیم کے باغ میں بیٹھی ہوں میں نے کچھ دیر وہاں بیٹھنے اور باتیں کرنے کے بعد سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت پر چلنے اور اس کے مطابق حرکت کرنے کے نور نے میرے روح و بدن کو تاریکیوں کی نحوست سے نکال دیا ہے اب میری پڑوسن میری گرم جوش جگری سہیلی بن چکی ہے میں نے صبر سے کام لیا صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا برائی کا بدلہ اچھائی سے لیا مایوس نہیں ہوئی میں اپنی خوش قسمتی پر نازا ہوں میں اپنی مسرت کا اظہار الفاظ کی صورت میں کرنے سے عاجز ہوں اور آپ کی شکر گزار ہوں میں نے اس بہن سے کہا آپ میرا شکریہ ادا نہ کریں بلکہ خالق کائنات اور مالی کے جسم و جاں کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں اپنی خواہشات کا شکار نہیں بننے دیا ہمیں ہاں۔ دوسروں کی اغراض و مقاص خواہشات کا نشانہ بننے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ دیا بلکہ اپنے کلام مقدس سے ہماری رہنمائی فرمائی قرآن مجید پر عمل کی توفیق ارزاں فرمائی خالق نفس و جان ہی بہتر جانتا ہے کہ انسانوں کی بھلائی کس میں ہے بس شکر لا محدود ہے اس ذات بزرگ و بتر کا جس نے انسانوں کے بہبود و منفعت کے لیے اپنی آخری کتاب اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں بھیجی نفرت و قدورت میرے ہفتہ وار درس قرآن سننے والی خواتین میں سے ایک معزز خاتون میرے غریب خانے پر تشریف لائیں اور کہنے لگیں باجی میں مسجد میں آپ کا درس سنتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں فضا میں اڑنے والا کوئی پرندہ ہوں آپ کی باتوں سے میرے دل و دماغ کو تسکین ملتی ہے مگر گھر پہنچ کر زندگی کے تقاضوں کی تلخی اتنی شدید ہوتی ہے کہ مسجد میں بیان ہونے والے اقوال اور میرے افعال میں کوئی مناسبت نہیں رہتی یہ کہہ کر وہ بہن زار و قطار رونے لگی میرے لیے کوئی انوکھی بات نہ تھی بہت سی بہنوں کو اسی تضاد کا سامنا ہے حتیٰ کہ کئی شوہر محض اس لیے اپنی بیویوں کو درس قرآن میں ہی جانے سے روک دیتے ہیں کہ ان خواتین کی زندگیوں اور کاموں پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا خیر میں نے اس ملاقاتی بہن کو دلاسہ دیا اس کی ڈھارس بندھائی اور دریافت کیا کہ وہ اپنا اصل مسئلہ بتائے تاکہ مجھے رونے کا اصل سبب معلوم ہو سکے حوصلہ پا کر اس بہن نے بتایا میرا خاوین نہایت جذباتی اور غصیلہ ہے بہت جلد بھڑک اٹھتا ہے اس کے اس مزاج کی وجہ سے میں بھی اسے سخت الفاظ میں جواب دینے پر مجبور ہو جاتی ہوں وہ بھی اسی طرح کا جواب دیتا ہے میں اس سے نفرت کرتی ہوں اور دل میں اس کے خلاف قدورت رکھتی ہوں میں اپنی اس رویے پر دل ہی دل میں نادم بھی ہوتی رہتی ہوں مجھے ایک تلخ احساس ستاتا رہتا ہے کہ میرا انجام بہت برا ہوگا میں نے مسکرا کر کہا اس کا علاج یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا دامن تھام لیں قرآن کی طرف رجوع کریں اور اس کے مطابق چلیں وہ بہن کہنے لگی اسی لیے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں اب اس نے اپنے اب اس نے اپنے آنسو پوچھ لیے تھے اور اس کی آنکھوں میں امید کی کرن چمک رہی تھی میں نے اس سے کہا اللہ سبحانہ نے اپنی آیت ہی اس لیے کی ہیں کہ ہم ان کا مطالعہ کریں انہیں سمجھیں اور پھر ان پر عمل کریں ہمیں پہلے ایک اصول پر متفق ہونا چاہیے کیا آپ میرے ساتھ اس بات پر اتفاق کریں گی کہ آپ کی جنت کی کنجی آپ کے خامن کے ہاتھ میں ہے اور جب تک آپ کا شوہر یہ کنجی خوشی سے آپ کو نہ تھما دے آپ جنت میں نہیں جا سکتی اس نے جواب دیا یہی بات تو مجھے پریشان کرتی ہے میں نے عرض کیا اگر آپ کو یقین ہے کہ اپنے خاوین سے چابی لیے بغیر آپ جنت کا دروازہ نہیں کھول سکتی تو میری عزیز بہن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا سرتاج آپ کا دشمن نہیں ہے وہ تو سب لوگوں سے بڑھ کر آپ کا قریبی اور محبوب ہے اسی کی رضامندی کی بدولت آپ اپنے رب کی رضا کی مستحق بن سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے اب ہم قرآن مجید کی آیات پر عمل کر کے اس قدورت کا علاج کریں گے جو آپ کے دل میں اپنے خامن کے خلاف ہے آپ ہی نہیں بلکہ قرآن ارشادات کی برکت سے درس میں شریک تمام بہنیں اپنے خامن بھائی بہن پڑوسن اور بچوں کے خلاف اپنے دلوں میں موجود کدورت کا علاج کر سکیں گی آپ کا شوہر اگر آپ کی ساتھ بدسلوکی کرے تو بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اگر وہ آپ کے ساتھ لڑ جھگڑ کر اپنے کام پر چلا جائے تو آپ گھبرائیں نہیں شش و پنج میں نہ مبتلا ہوں شیطانی وسوسوں پر کان نہ دھریں اپنے اعصاب و افکار پر بوجھ نہ ڈالیں خاوند کی برائی کے مقابلے میں اچھائی کریں آپ قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کریں ادفق باللتی ہی احسن فیض الزی بین کو ادا وطن کا تھرٹی فور تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے آپ اللہ کا نام لے کر اس کے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑی ہو جائیے اور اس سلسلے میں اپنی پوری طاقت استعمال کیجیے عمدہ سے عمدہ تدبیر کیجیے اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے ہر ترکیب آزمائیے وہ گھر آئے تو مسکرا کر اس کا استقبال کیجیے اس کے لیے اس کا پسندیدہ کھانا تیار کیجیے بہترین کپڑے زیب تن کیجیے خندہ پیشانی سے پیش آنا مسکراہٹ قائم رکھنا بات بات پر نہ الجھنا ان اصولوں کو اپنائیں گے اگر اس اس کی کسی بات پر ناراضی کا اظہار بھی کرنا ہے تو اس کے لیے مناسب وقت کا انتخاب ہونا چاہیے آپ جائیں اور اس آیت مبارک پر مبارکہ پر عمل کریں آپ دیکھیں گی کہ اس کے کتنے عمدہ نتائج سامنے آتے ہیں آپ سے پہلے کئی بہنیں اس آیت پر عمل کر چکی ہیں آپ بھی تجربہ کر لیں لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں مگر اس پر عمل بہت ہی کم کرتے ہیں میری یہ نصیحت آموز باتیں سن کر وہ بہن بولی واللہ یہ کام تو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے میں نے جواب میں کہا آپ کا یہ خیال درست نہیں شیطانی اکساہٹ ہے قرآن مجید تو انسانوں کو طبیعتوں اور مزاجوں کی مناسبت سے ہی رہنمائی دیتا ہے اللہ اپنی مخلوق کو بہتر جانتا ہے لہٰذا یہ کہنا ہے کہ اس قرآن کی کسی آیت پر عمل کرنا دشوار ہے قرآنی حکمت اور ربانی مسلط کے خلاف ہے اگر آپ کے ذہن میں کبھی اس قسم کا خیال پیدا ہو تو فوراً اس آیت پر عمل کیجیے و اماً ضمن شیقانی 36 ہاں، اگر اور اگر تم شیطان کی طرف سے اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے جب آپ سننے دیکھنے اور جاننے والی ذات کی پناہ میں آ جائیں گے تو آپ کو شیطانی وسوسے سے محفوظ رکھے گا یہ سن کر وہ کہنے لگی میں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گی اور کر کے رہوں گی میں نے کہا آپ کے علاوہ بہت سے لوگ ساحد پر عمل کر چکے ہیں اگر پھر بھی آپ کو الہی اور حکم ربانی پر عمل درآمد میں سستی و کوتاہی کا سامنا کرنا کرنا پڑے تو آپ یہ کلمات پڑھ لیا کرے وہ قرر ربز بک حمزات المومنون نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے صبر استقامت اور اللہ سے قوی امید ان دونوں صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام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 غریب ہم یغفرون سرشعرا تھرٹی سیون اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں کیا آپ نے کئی گناہ اور غلطیاں نہیں کی جن کے بارے میں آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے یہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے اسے غنیمت سمجھ کر فائدہ اٹھائیے و لف أَلَا و لسف يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ سورہ نور ٹوینٹی سیکنڈ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اللہ تعالیٰ کو تو یہ معلوم ہے کہ اس وقت آپ کا دل غصے سے بھرا ہوا ہے اگر آپ نے اپنے غصے پر قابو پا لیا تو اللہ آپ کو صالحین کا مرتبہ عطا فرمائے گا آپ اپنے قول عمل میں غصے کی اظہار سے اجتناب کریں والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین آل عمران 134 جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں ایسے ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں وہ بولی سبحان اللہ مجھے تو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیت میں پہلی بار سن رہی ہوں میں نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ اس آیت پر عمل کریں اور اس کی حلاوت سے لطف اندوز ہوں اس نے کہا باتیں کرنا تو بہت آسان ہے لیکن میرے لیے اپنے غصے پر قابو پانا کیسے ممکن ہوگا میرا غصہ تو ایک آتش فشاں لاوے کی طرح ہے جب تک پھٹ نہیں جاتا اسے سکون نہیں ہوتا میں نے کہا کیا میں آپ کو یہ بتا نہیں چکی ہوں کہ اللہ جو ہمارا خالق ہے مالک ہے وہی ہمارے مسائل کے حل کا صحیح طریقہ جانتا ہے اس خلا کے علیم نے آپ کو اپنے غصے کی آتش فشاں پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے مگر آپ اب تک اس صلاحیت کو کار نہیں لائیں ارشاد الہی ہے فصب بہ بحمد ربک وقم منسا جدین کا ربکہ یقین الحجر نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے اب میں آپ کے سامنے ایک تعلیم یافتہ سمجھدار بہن کا عملی تجربہ بیان کرتی ہوں جس نے اللہ کی آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا اس نے اس بات کا تہیا کر لیا تھا کہ قرآن حکیم اس کے صرف قلب و لسان پر نہ ہو بلکہ اس کے تمام اعضاء قرآن کے مطابق حرکت کریں گے یہ بہن اپنی داستان یوں سناتی ہے ایک دن میرے خامین نے مجھے معمولی سی بات پر ڈانٹنا شروع کر دیا اس کا غصہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگا وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگا میں پہلے تو آرام سے سنتی رہی پھر میرے اندر ہی اندر غصہ بھڑکنے لگا غصے کا ایک آتش پشان لاوا تھا جو پھٹنے اور باہر نکلنے کے لیے بےتاب و قرار تھا میں اسے چلا چلا کر جواب دینے کے لیے تقریباً تیار ہی تھی کہ میرا دھیان اللہ کے کلمات کی طرف چلا گیا میں اللہ کے کلمات اپنے زیادہ قریب محسوس کرنے لگی مجھے آیت قرآنی سے تقویت مل رہی تھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے رد عمل کا صحیح علاج یہ ہے کہ میں اللہ کی تصویح کروں جیسا کہ ارشاد الہی ہے فصب کا حتہ یقین میں نے اپنے آپ سے کہا کیا میں اس وقت تصویح کرنے کی پوزیشن میں ہوں میں نے شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی اور اپنے آپ سے کہا کہ میرے نفس میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے یہ سوچ کر میں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور اسی طرح کے دیگر تسبیح کے کلمات پڑھنے شروع کر دیے ادھر میرا خاوین جو اس کے منہ میں آتا تھا مسلسل بلا مقصد بکے جا رہا تھا گو شیطان نے اس پر قبضہ کر لیا تھا وہ شیطانی وسوسہ اندازی کا نشانہ بنا ہوا تھا میں نے اب مورک کارزار سے پسپائی اختیار کی وضو کیا اور سجدہ گزاروں میں شامل ہونے کا ارادہ کر کے نماز شروع کر دی نماز شروع کرنا تھی کہ خامد خاموش ہو گیا وہ حیران و شہشدر تھا ندامت و خجالت میں مبتلا تھا اس نے بھی میدان جنگ سے منہ رخ موڑ کر اللہ کی طرف مکر لیا وہ استغفار کرنے لگا حتیٰ کہ بالکل پرسکون ہو گیا اب وہ مجھے راضی کرنا چاہتا تھا میں غصے میں آئی ہی نہ تھی اس لیے پرسکون اور مطمئن تھی وہ مجھے نرم دم گفتگو پا کر حیران ہوا میں مسکرا رہی تھی اور اسے غصے کے دورے پر اسے ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کر رہی تھی اس پر وہ سراپا حیرت تھا میں نے پہل کرتے ہوئے کہا میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ مجھے میری جنت کی کنجی دے دیجئے مجھے جنت کا بہت اشتیاق ہے میں شیطان کو اپنے اس خواب کی تعبیر پانے میں حائل نہیں ہونے دوں گی خاوین نے سن کر کہا آپ ہمیشہ کہا کرتی تھیں قرآن دنیا کی جنت ہے آج آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ واقعی قرآن دنیا کی جنت ہے اسی دن سے میں اور میرا خاوین درس قرآن کے دن کا انتظار کرتے رہتے ہیں تاکہ دیگر آیات پر بھی عمل کا موقع ملے یوں ہم سب قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں ہم ہاں میاں بی بی اور ہماری اولاد بھی اللہ کے فضل اور قرآن کریم کے معجزے کی برکت سے ہمارا گھر جنت بن چکا ہے یہ ایمان افروز واقعہ سن کر میری مہمان بہن نے اقرار کیا آج سے ہی میں کتاب اللہ کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کروں گی مہمان بہن رخصت ہوئی میں اس کے لیے دعا گو رہی ایک دن جب میں جب درس قرآن دینے کے لیے مسجد گئی تو مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ یہی بہن ایک اور خاتون کے پاس بیٹھی اس کے آنسو پوچھ رہی تھی اور اسے دلاسا دے رہی تھی کہ کس طرح قرآن کریم کے مطابق چلنے میں ہی ہمارے تمام مسائل و مشکلات کا حل ہے اس کا چہرہ سکون اور تمانیت کا مظہر تھا اس کی خوبصورتی پہلے سے بڑھ کر تھی مجھے دیکھ کر ایک صحابی یاد آئے ان کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل جنت میں سے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اسٹو میں لگے کہ معلوم کریں کہ صحابی کا وہ کون سا عمل ہے جس کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی قرار دیا ہے وہ اس مقصد کے لیے چند دن تک اس صحابی کے گھر میں مہمان بن کر رہے تاکہ دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں ان کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے ان کی عبادات کی کیا کیفیت ہے وہاں رہ کر دیکھا کہ ان کی نمازیں روزے تہجد اور نوافل تو کوئی زیادہ مقدار میں نہیں آخر جب جنت کی بشارت دیے جانے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی حکمت نہ سمجھ پائے تو خود اس صحابی سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا ان من اہل الجنہ آخر آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے مجھے بتائیے تاکہ میں بھی آپ کی پیروی کروں اس صحابی نے اس کے جواب میں سوچ کر کہا میرے اندر اور تو کوئی خاص ایسا نمایاں و منفرد و منفرد وصف نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ جب میں سونے لگتا ہوں تو میرے سینے میں کسی انسان کے خلاف قدورت نہیں رہتی میں افو درگزر کر کے مطمئن و پرسکون ہو کر سوتا ہوں تسبیح کچھ عورتیں مجھ سے ملنے آئیں اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے پروگرام کے بارے میں جاننا چاہتی تھیں میں نے انہیں بتایا کہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے سب سے بہترین مثال اور نمونہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم آیات کو قرآن کے صفحات سے باہر نکال کر عمل کی دنیا میں لے جائیں یوں یوں ہم اپنی دنیا کو اللہ کی رضا اور منشا کے مطابق تعمیر کریں پہلے تلاوت و قرآت کا طریقہ درست کریں پھر اس کی تفسیر و تشریح سمجھیں پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس آیت پر اپنے اقوال و افعال کے ذریعے عمل کیا اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے یہ پوچھے کہ اللہ حکیم و خبیر کی نازل کردہ یہ آیت مجھ سے کیا مطالبہ اور تقاضا کر رہی ہے ان میں سے خاتون نے کہا یہ تو ایک مشکل اور طویل المیاد کام ہے مجھے نتیجے تک پہنچنے میں بہت وقت لگے گا اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میں مطلوبہ نتیجے تک پہنچ سکوں گی یا نہیں میں نے کہا یہ قرآن مجید کا ہی بتایا ہوا طریقہ ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اللہ سبحانہ نے اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اب ہمیں قرآن کے احکام پر عمل کرنا اور اس کی منشا کے مطابق چلنا ہے ہم اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق ڈھالیں گی تو دنیا میں اخلاق حسنہ کا دور دورہ ہوگا اور ہم اللہ کے وعدے کے مطابق زمین کے وارث بنیں گے منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض سورة النور 55 اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا ہم لوگ باتیں تو بہت بناتے ہیں مگر کتاب اللہ کی ایک آیت پر بھی عمل کے لیے آمدہ نہیں ہوتے ان خواتین کے ساتھ یہ طے پایا کہ صرف ایک آیت پر ہم سب مل کر عمل کریں گے چنانچہ ہم نے ایک آیت مقرر کر لی میں نے اس آیت کی تفسیر بیان کی پھر میں نے ان خواتین سے عرض کیا اس آیت پر عمل درآمد کیسی کیا جائے میں اس کی کیفیت آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گی میں اسے آپ پر چھوڑتی ہوں مگر میں آپ سے یہ درخواست ضرور کروں گی کہ آپ اس آیت کو بار بار دہرائیں اور اس کے مطلب کو اپنے ذہنوں میں رکھیں آیت یہ تھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيخَهُمْ بنی اسرائیل 44 کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو میں نے بہنوں سے یہ بھی کہا کہ یہ آیت صرف آپ کی زبانوں پر ہی نہ رہے بلکہ آپ کے دلوں میں بھی موجود رہے یہ خواتین رخصت ہوئیں چند دنوں کے بعد وہ مجھ سے بھی پہلے وقت مقررہ پر درسگاہ میں پہنچ گئیں ہر بہن یہ چاہتی تھی کہ وہ پہلے بولے میں نے دریافت کیا کہ آیت کریمہ کے ساتھ آپ لوگوں کی ہم نشینی کیسی رہی ایک خاتون نے پرجوش انداز میں اپنا تجربہ یوں بیان کیا میں شادی شدہ ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے گھر میں کوئی خادمہ نہیں سارا کام مجھے ہی کرنا ہوتا ہے میرا شوہر کام کے لیے کہیں جاتا ہے اور ہر روز تاخیر سے ہی پہنچتا ہے بڑے بچے اپنے اسکولوں میں جاتے ہیں جبکہ چھوٹے گھر میں میرے پاس ہوتے ہیں صبح سویرے سے لے کر شام تک مجھے مسلسل کام کرنا پڑتا ہے گھر کے چھوٹے بڑے سب کام مجھے ہی کرنے ہوتے ہیں گھر کا ہر فرد مجھ سے کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے کبھی کبھی تو شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تم کیا ہو تم ایک نوکرانی ہو بلکہ نوکرانی تم سے بہتر ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے کام کی مقدار اور نوعیت مقرر و متعین ہوتی ہے پھر اسے تنخواہ ملا کرتی ہے میں کئی بار اس وسوسہ اندازے سے متاثر بھی ہو جاتی یعنی شیطان مجھے بہکانے میں کامیاب ہو جاتا میں سستی سے کام کرنے لگتی پھر بھی بادل ناخواستہ ہی صحیح گھر کے سب کام مجھے ہی کرنا تھے یہ میری اور میرے اہل خانہ کی خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ کے یہاں درس قرآن کی محفل میں شرکت کا موقع ملا اور پھر آپ کی طرف سے متعین کردہ آیات پر عمل کا ارادہ کیا میں ایک دن صبح سویرے بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ آج تو مجھے بہت سے کام کرنا ہے سخت کام کاج کے تصور سے ہی میرا سخت کام کاج کے تصور سے ہی میرا مول پست ہو رہا تھا میں نے اپنے آپ سے پوچھا پہلے کون سا کام کروں میں آیت کریمہ کو بھی دہرا رہی تھی کہ میری نظر میز کی طرف گئی اس پر دھول پڑی ہوئی تھی میں نے اپنے آپ سے پوچھا سبحان اللہ کیا یہ میز بھی تصویح کرتی ہے پھر میرے منہ سے یہ الفاظ خود بخود نکلے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تصویر سمجھتے نہیں ہو میں دیکھتی ہوں یہ میز کیسے تصویر کرتی ہے میں نے اپنے آپ سے ہی پوچھا مجھے فوراً ہی جواب ملا تم ان کی تصویر سمجھتے نہیں ہو میں غیر ارادی حرکت کے ساتھ اٹھی کپڑا لیا اور تصویر کرنے والی میز سے دھول صاف کر دی مجھے میز سے انسا محسوس ہوا ہم دونوں تصویر کرنے والے ہیں پھر میں نے گھر کی کتابوں کی الماری اور دوسری سب چیزوں کی صفائی کی اب میں باورچی خانے میں تھی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہاں کی ہر چیز تصویر کر رہی ہو دیواریں چولہا گیس برتن میں نے سوچا جو کھانا میں تیار کرتی ہوں وہ بھی اللہ کی تصویر کرتا ہے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہر چیز کی تصویر کرنے کے ادراک کے ساتھ ہی میری زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آ چکا ہے یہ حقائق جان کر زندگی کتنی خوشگوار حسین اور بامقصد ہو چکی ہے ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ اب گھر کے کام کاج میں پہلے سے کم وقت لگنے لگا اس کے ساتھ ہی مجھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادمہ کی درخواست کرنے گئیں تاکہ خادمہ کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خادمہ عطا کرنے کے بجائے خادمہ سے بہتر چیز عطا فرمائی وہ تصویح کرنے کا عمل تھا میں پہلے یہ خیال کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تصویر کرنے کے لیے اس لیے فرمایا تاکہ انہیں نفسیاتی تقویت ملے اور وہ کام کو آسان سمجھنے لگے میں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ تصویر کرنے سے کام کرنے میں مدد ملتی ہے انسان کے لیے کام کی مشقت آسان ہو جاتی ہے لہٰذا وہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیتا ہے مسلمان تصویح کرتے وقت ایک خوشگوار بلکہ شاندار ذہنی و نفسیاتی کیفیت سے سرشار ہوتا ہے اسے تھکاوٹ اور مشقت کا احساس ہی نہیں ہوتا یا بالکل معمولی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے میں اپنی ہر بہن بلکہ ہر فرد اور محنت کا اور محنت کش انسان کو مشورہ دیتی ہوں کہ وہ کام کرتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم جیسے تصویح کے کلمات کی ادائی کو اپنا طریقہ بنائے کام آسان بھی ہوگا اور خوشگوار بھی جلد بھی اور بس سہولت بھی اس بہن نے جب اپنا تجربہ بیان کر لیا تو میں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا میری پیاری بہنوں قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے اور اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے سے یہی مراد ہے جیسے ہماری اس بہن نے صرف آیت کے الفاظ دہرانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آیت کو اپنے دل میں جگہ دی اور اپنے احواس و جوارے کو آیت سے ہم آہنگ کیا قرآن پر عمل کا یہی طریقہ کار ہونا چاہیے ٹی وی اور دیواروں کی تصدیق ایک لگ ایک لڑکی نے اٹھ کر کہا اب میری بات سنو میرا معاملہ بہت ہی عجیب ہے میں میڈیکل کالج کی طالبہ ہوں میرے اساتذہ یہی یہ بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو کس طرح بنایا ہے وہ جس میں انسانی کے مختلف نظاموں سے ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں میں خالق کی کاریگری پر متعجب ہو کر سبحان اللہ کہہ دیا کرتی تھی مگر یہ الفاظ صرف میری زبان سے ادا ہوتے تھے مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ مجھے اللہ کی نعمتوں کا شکر عملی طور پر بجا لانا چاہیے مجھے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو خالق کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور میرا نصب العین صرف اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے مگر مذکورہ آیت تفرید کیے جانے کے بعد تو اللہ سبحانہ نے میرے قلب و ذہن کو روشن کر دیا میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتیٰ کے سوتے جاگتے اس آیت کو دہراتی رہتی تھی حتیٰ کہ اس آیت کی محبت میرے دل میں سرایت کر گئی ایک دن میں نے حسب معمول ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لیے ٹیلی ویژن اسکرین پر اپنی پسند کی فیچر فلم دیکھنا چاہیے فلم شروع ہو گئی کئی مناظر سامنے آئے میں فلم دیکھ رہی تھی مگر ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے جذبات مجموع ہو رہے تھے ایک دم مجھے خیال آیا کہ یہ ٹیلی ویژن سیٹ بھی ضرور اللہ کی تسبیح کرتا ہوگا پھر مجھے اپنی خیال کی معقولیت کا احساس ہوا اس لیے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر نہ کر رہی ہو مجھے اس بات کا پختہ یقین ہو گیا کہ ٹیلی ویژن سیٹ اور یہ پورا سسٹم اللہ کی تسبیح کر رہا ہے میرے رب کی تسبیح کر رہا ہے اللہ نے تو اس سسٹم کو اپنی تسبیح کے لیے مسخر کیا ہے اللہ نے اسے ہمارے ماتحت کر دیا ہے تاکہ اللہ ہمیں آزمائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے مجھے اپنے اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ ٹیلی ویژن سے تو تسبیح کرنے والوں میں سے ایک ہے لیکن میں نے اسے اذیت دی ہے کیونکہ میں نے اس کی اسکرین پر ایسی چیز پیش کر دی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے معاً مجھے خیال آیا کہ ٹیلی ویژن سیٹ مجھ سے نفرت کرتا ہے اسے بےحدہ پروگراموں فضول ڈراموں اور لیجر فلموں سے بھی سخت نفرت ہے مگر وہ مجبور ہے اے سیٹ روز قیامت بارگاہ الہ میں میرے خلاف گواہی دے گا اللہ کے حضور میری شکایت کرے گا بس اس خیال کا آنا تھا کہ غیر شعوری طور پر میری انگلیاں ریموٹ کنٹرول پر پڑیں یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت کی برکت سے مجھے بےحدہ فلموں اور ڈراموس سے نجات دلا دی اسی لمحے میں نے عہد کر لیا کہ میں کبھی بھی ٹیلی ویژن سیٹ کو اذیت نہیں پہنچاؤں گی اور اس پر وہی چیز چلاؤں گی جو اللہ کو پسند ہوگی میرے اس فیصلے سے مجھے جو سکون و قرار اور تمانیت و نفساتی نفسیاتی مسرت ملی اس کا اندازہ آپ شاید نہ لگا سکیں میں جس طرح اپنے عمر عزیز ضائع کر رہی تھی اب اس پر ندامت ہوتی ہے میں فضولیات سے بچ گئی ہوں مجھے اللہ کی نعمتوں پر عملی شکر ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے میرا ہاتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرے تو اللہ کا شکر ہے میری آنکھ اللہ کی رضا کے لیے دیکھے تو اللہ کا شکر ہے میرے پاؤں ان مقامات کی طرف چلتے ہیں جہاں اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے تو یہ پاؤں کی نعمت کا شکر ہے غرض یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر اور اس کی تسبیح زبان بھی کرتی ہے حواز بھی کرتے ہیں اور جوارح بھی کرتے ہیں تسبیح کی برکت سے کبیرہ گناہ چھوڑ دیا اس لڑکی کا بیان ابھی ختم ہی ہوا تھا کہ ایک اور بہن نے اپنا تجربہ بیان کرنا شروع کیا انہوں نے کہا اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ کبیرہ ترک کرنے کی توفیق دی سب حاضرین نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا جی ہاں اس پرانی آیت کی برکت عظیم سے میں نے غیبت جیسے گناہ کبیرہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے بات یہ ہوئی کہ ایک دن میں نے اپنی امی کو فون کیا تاکہ ان کی خیریت و آفیت معلوم کرو بات شروع ہوئی تو اس کا رخ کئی رشتہ دار خواتین کی طرف پھر گیا ہم ماں بیٹی بڑے مزے کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں دشمن غائب تھا اور ہم دونوں غیبت کیے جا رہی تھیں اسی دوران اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ ٹیلی فون سیٹ بھی تو تسبیح کرتا ہے اور ام شعین اللہ یوسف لہٰذا ٹیلی فون سیٹ ہماری اس گفتگو سے خوش نہ ہوگا میں نے والدہ سے رشتہ دار عورتوں کے متعلق غیبت پر مبنی گفتگو کا کو منقطع کر دیا اور اب قرآن حکیم پر عمل کرنے کے موضوع پر گفتگو کرنے لگی میں نے امی کو بتایا کہ ان دنوں ہمیں کون سی آیت عمل کے لیے تفویض بھی ہے میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ ابھی ابھی ٹیلی فون سیٹ کی تصویر کرنے کے بارے میں میں نے کیا سوچا ہے میں نے امی کو بتایا کہ غیبت جیسے گناہ کبیرہ کے لیے استعمال کر کے اس تصویر کرنے والے آلے کو ہم نے کتنی اذیت پہنچائی ہے غرض یہ کہ میں نے ارشاد الہی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی رحمت کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو پر عمل کیا میں نے غیبت کے موضوع کو چھوڑ کر قرآن کریم پر عمل تہجد فجر کی نماز وغیرہ کے بارے میں گفتگو شروع کر دی یوں ہماری ٹیلی فون پر گفتگو ختم ہوئی مگر مجھے ایک آئیڈیا ملا میں پہلے بھی ٹیلی فون صحت کو صاف رکھتی تھی اور اس کے ارد گرد کی چیزیں بھی صاف کرتی تھی لیکن اب مجھے فون سیٹ اور اپنے مابین ایک دلچسپ تعلق کا احساس ہوتا ہے ہم دونوں ایک ہی رب کی تصویر کرنے والے ہیں ہمارے عمل کرنے سے آیت الہی بالکل واضح اور نکھر کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے ایک اور بہن اپنا واقعہ سنانا چاہتی تھی مگر چونکہ وقت ختم ہو گیا تھا اس لیے ہم ان کی بات نہ سن سکے غرض یہ کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں محفل درس قرآن کے محفل درس قرآن کے شرکاء کے تجربات نے تمام بہنوں پر خوشگوار اثرات چھوڑے یہ بھی واضح ہوا کہ قرآن پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس کے لیے آمدہ ہو جائیں تدبر و تفکر سے کام لیں اور پھر عمل پیرا ہوں بچوں پر اثرات جب میں مسجد میں جب مسجد سے نکل کر گھر کے لیے روانہ ہونے لگی تو ایک بہن نے گھر تک میرے ساتھ چلنے پر اصرار کیا راستے میں میں نے اس راستے میں اس نے ایک ایسی بات بتائی جس نے مجھے بےحد متاثر کیا اس بہن نے بتایا میرا ایک بھانجا ہے جو پانچ سال سے کچھ ہی بڑا ہے وہ میزوں دیواروں اور دروازوں پر لکیریں بناتا رہتا ہے ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ اس حرکت سے باز آ جائے نرمی اور سختی سے سمجھایا مار پیٹ بھی کی مگر بے سم جب میں نے آپ کے درس قرآن میں کریم میں شمولیت اختیار کی اور اللہ سبحانہ کا یہ رشاد و ام من شعین اللہ عیسف بیہ ولاکن لا تفقہون تصبیح ہمیں عمل کرنے کے لیے تفویض ہوا تو میں اس آیت کو دہراتی رہتی تھی مجھے اس بات کا بہت اشتیاق تھا کہ میرے حواس و جوارے میں میرے حواس و جوارے میں سے کوئی ایک اس پر کسی طرح عمل کرے اس کے مطابق میری سوچ بنے اس کے مطابق میرے اعضائے بدن کام کرے میں نے اپنے بھانجے کو دیکھا کہ ایک نئی میز پر ہر طرف سے مار کر میں نے اپنے بھانجے کو دیکھا کہ وہ ایک نئی میز پر ہر طرف سے مارکر سے لائنیں لگا رہا ہے اس نے میز پر لکیریں لکیریں بنا دی میں نے بھانجے کو اپنے پاس بلا کر بڑے پیار اور سکون سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ یہ میز تصویر کرتی ہے اس نے سخت حیرانی کے ساتھ میری طرف دیکھا اس کا منہ کھلا ہوا تھا اس نے کہا سچ میں نے اسے بتایا جی ہاں یہ بات ہمیں اللہ نے بتائی ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے تم جانتے ہو کہ تم نے میز کو کتنا گندہ کر دیا ہے ضرور میز غصے میں ہے اور یہ اللہ کے حضور تمہارے خلاف شکایت کرے گی بچے نے میری طرف دیکھا پھر میز کی طرف دیکھا پھر اپنا کان میز سے لگا دیا پھر بولا مگر مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی میں تو کچھ بھی نہیں سن رہا میں نے کہا مجھے معلوم ہے یہ بات اللہ پاک نے بتا دی ہے کہ ہم لوگ ان کی تصویر کو نہیں سمجھتے بچہ تھوڑی دیر ٹھہر رہا پھر اس نے ایک کپڑا اٹھایا اور انتہائی خاموشی کے ساتھ میز صاف کرنے لگا آہستہ آہستہ لیکن جوش و جذبے سے وہ میز کو صاف کر رہا تھا اس کی رفتار میں تیزی آ رہی تھی تاکہ وہ جلد از جلد میز کو مارکر کے نشانات سے صاف کر دے پھر اس نے ایک اور کپڑا لیا اور دوسری نشان زدہ چیزوں کو صاف کرنے لگا میں نے کہا اب میں بھی تمہاری مدد کروں گی وہ بولا ہاں خلا آپ میری مدد کریں تاکہ ہم تمام چیزوں سے نشانات صاف کر دیں یہ ساری چیزیں تو تصویر کرتی ہیں شام کو اس کی والدہ ڈیوٹی سے واپس آئیں تو ان سے لپٹ گیا کہنے لگا امی کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ میز تسبیح کرتی ہے اس نے اپنے ننے ننے ہاتھوں سے میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کی امی نے جواب دیا ہاں بیٹا کیوں نہیں ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر کرتی ہے میرے بھانجے نے اب پہلے میری طرف دیکھا اور پھر کمرے کی ہر چیز کی طرف دیکھا وہ جلد ہی گہری نیند سو گیا اس دن کے بعد اس نے سوائے لکھنے کے مخصوص کاغذ کے سوا کبھی کسی چیز پر لکیریں نہیں لگائیں اب وہ اپنے ہم عمر ساتھیوں سے کہتا رہتا ہے کہ اسے نہ جب اب وہ اپنے ہم عمر ساتھیوں سے کہتا رہتا ہے کہ اسے نہ جب اس نے بتایا کہ اس کا بڑا بھائی کسی بات پر اسے مارنے لگا تو اس نے کہا بھیا مجھے مت مارو میں تصویح کرتا ہوں ایک بار بہت ہنسی آئی اور میں شدت مسرت سے رو پڑی وہ اپنے بڑے بھائی سے کہہ رہا تھا اور مجھے مت پارو میں تصویح کرتا ہوں قرآن آیت پر عمل کی بہت ضرورت ہے قرآن مجید اللہ نے اتارا ہی اس لیے ہے کہ لوگ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں جس بات کو ایک پانچ سال کے بچے نے سمجھ لیا نہ جانے بڑی عمر کے لوگ اسے کب سمجھیں گے والدین سے حسن سلوک والدین سے حسن سلوک کے بارے میں گفتگو کرنا تو بہت آسان ہے اس موضوع پر تقریر کا اہتمام بھی کوئی مشکل کام نہیں مگر عملاً والدین کی خدمت کرنا ان سے نیک برتاؤ کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے اللہ پر گہرا اور مضبوط ایمان چاہیے صبر و برداشت چاہیے سب سے بڑھ کر ایک بیٹی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے شہی زباں ہوں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ مسلسل حسن سلوک کا حکم دیا ہے اپنے رازوں کو وہی بہتر جانتا ہے والدین سے اچھا برتاؤ ایک ایسا عمل سوالے ہے جس سے اخلاص کی خوشبو مہکتی ہے یہ اللہ کی دائمی اطاعت کا ثبوت ہے غرض یہ کہ والدین سے حسن سلوک کا شمار ان بنیادی خوبیوں میں ہوتا ہے جن کی تربیت مسلم معاشرے کے تمام افراد کو ملنی چاہیے نہ صرف قرآن مجید نے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے ہم نے اپنے ہفتہ وار درس قرآن مجید میں طے کیا کہ ہم اس بار اس ارشاد الہی پر عمل کریں گے فلا تق اف ولا ہما بنی اسرائیل ٹوینٹی تھری بس انہیں اف تک نہ کہو نہ انہیں جھڑک کر جواب دو ہم نے اپنے دستور کے مطابق اس آیت کی شرح و تفسیر بیان کی اس پر مکمل گفتگو کی پھر یہ طے پایا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہ تو اپنے ماں باپ کو جھڑکے اور نہ ہی انہیں اذیت پہنچائے خواہ وہ کچھ بھی کریں یا کہیں جب کچھ عرصے بعد تجربات بیان کرنے کا وقت آیا تو درس میں شریک ہونے والی خواتین میں سے پانچ خواتین نے قرآن کریم کی آیات سے اس مختصر حصے پر عمل کرنے کے لیے اپنے اپنے تجربات سے آگاہ کیا عامل کے بجائے اللہ میری امی مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آئی ہوئی تھی وہ دکھی اور پریشان نظر آ رہی تھی میں نے خیریت دریافت کی تو کہنے لگی تیری بہن کی شادی میں کافی دیر ہو چکی ہے مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس غیر معمولی تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے کوئی کہتا ہے کہ اس پر کوئی جن قابض ہے جو اس کی شادی نہیں ہونے دیتا اس لیے بیٹی آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ لوگ جس عامل کا بتاتے ہیں ہم اس کے پاس جائیں تاکہ وہ ہماری مدد کرے اور تیری بہن کی شادی جلد ہو جائے میری امی نے یہ بات کی تو مجھے بہت صدمہ پہنچا فوراً ہی میرے ہونٹوں پر قرآن کریم کی آ گئی وہ ان یم سس اللہ بدر لہو اللہ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ الانام سیونٹین اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو ہر چیز پر قادر ہے والدہ غصے میں تھیں وہ کہنے لگی میں اپنی بیٹی کو نقصان سے بچانے جا رہی ہوں اس میں کیا حرج ہے میں کسی کو ضرر نہیں پہنچا رہی کسی کا نقصان نہیں کر رہی مگر تم اپنی بہن کے ساتھ تعاون کرنا نہیں چاہتی تم اس کے فائدے میں خوش نہیں ہو اس پر ہم دونوں ماں بیٹی میں جھگڑا ہونے لگا میں نے یہ سمجھا کہ میں حق پر ہوں میری ماں باطل پر ہے مجھے حق کی حمایت کرنا ہے لیکن افسوس کہ میں شیطان کی اکساہٹ پر حق کی حمایت باطل طریقے سے کرنے لگی میں نے اپنے والدہ کا خیال نہیں کیا اور حق کی حمایت کے جوش میں اپنی آواز امی اپنی آواز امی کی آواز سے بلند کر لی فوراً مجھے خیال آیا کہ ہم نے مجلس درس قرآن میں کیا طے کیا تھا مجھے آیت یاد آ گئی میں نے اپنی آواز بالکل دھیمی کر لی مجھے اب سکون محسوس ہونے لگا جذبات کی شدت وحدت کم ہو گئی والدہ کا احترام غالب آ گیا میں نے آگے بڑھ کر اپنی والدہ کا ہاتھ چوم لیا گستاخی پر معذرت کی اور انہیں راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرنے لگی اب امی بھی خاموش اور پرسکون تھیں کچھ دیر کے بعد انہوں نے مجھ سے دریافت کیا اچھا تو میرے ساتھ کب آئے گی یہ عامل بڑا مشہور ہے دور دور تک اس کی شہرت پہنچ چکی ہے مجھے امید ہے کہ یہ بندہ تیری بہن کی شادی کے سلسلے میں ہماری مدد کرے گا میں اس کو معاوضہ دوں گی میں نے بڑی محبت اور چاہت سے کہا لیکن ایک اور صاحب بھی ہیں جو آپ کی مدد بھی کریں گے اور آپ سے کوئی فیس بھی طلب نہیں کریں گے ان کا عمل بھی یقینی ہے ان کے کام کی مکمل گارنٹی ہے بلکہ جب تک آپ کا یہ کام ہو نہیں جاتا وہ ذاتی طور پر آپ کو سکون و اطمینان فراہم کریں گے یہ سن کر میری والدہ نے بے ساختہ سبحان اللہ کہا اور بولی میری سہیلیوں اور جاننے والی عورتوں نے تو مجھے ایسے عالم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا لیکن اگر تجھے اس پر اعتماد ہے یقین ہے تو کوئی بات نہیں ہم اسی کے پاس چلے جائیں گے اس میں کوئی مشکل نہیں میں نے عرض کیا امی جان اس عالم کا عالم کا کیا کہنا اس کی صلاحیت و استعداد تو بے حد بے حد و شمار ہیں بلکہ اس کا تو یہ حال ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے وہ آپ سے مال بھی نہیں لے گا کیونکہ وہ خود مالدار ہے اس میں لالچ اور تما نہیں وہ تو سخی ہے خود لوگوں کو دیتا ہے امی جان آپ اسی سے ملیے اور اسی سے درخواست کیجیے میری والدہ میری باتیں یہ سب سن کر بہت خوش خوش ہوئی کہنے لگی واللہ میں اس عالم کے بارے میں تمہاری باتیں سن کر بہت خوش ہوں مگر میری پیاری بیٹی ہمیں اب دیر نہیں کرنی چاہیے تم اس سے ملنے کا وقت لے لو تو ہم اس کے پاس جائیں اس بات کا خیال رکھنا کہ وقت ملاقات وقت ملاقات جلد مل جائے میں نے عرض کیا ٹھیک ہے ہم دیر نہیں کرتے ہم اس کے پاس چلتے ہیں دیکھیں تو ہمارے پاس ہی آ گئے ہیں امی نے حیران و پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھا میں نے فوراً قبلے کی طرف رخ کر لیا اور دعا کرنے لگی اسی قسم کے جملے بول بول کر میں گر گڑا کر تدرہ تدرہ الرّاہ باحذاری سے فریاد کرتی رہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہی اس کے سامنے دستے سوال دراز کرتی رہی میری والدہ زار و قطار رو رہی تھی وہ سجدے میں گر پڑی تھی توبہ و استغفار میں مشغول تھی اللہ سے مانگ رہی تھی جب مانگنے والا اس طرح مانگتا ہے تو اس کی مانگ پوری کی جاتی ہے وہ سخی داتا کب کسی کی جھولی کو خالی ہاتھ جانے دیتا ہے جب یہ بہن اپنا ایمان افروز واقعہ سنا چکی تو ہر آنکھ اشک بار تھی والدین میں تبدیلی جب یہ بہن اپنا ایمان افروز واقعہ سنا چکی تو محفل میں سے ایک آواز ابری کیا میں کچھ عرض کر سکتی ہوں کیا آپ لوگ میرا واقعہ سننا واقعہ سننا پسند کریں گے ہم سب کی نظریں آواز کی سمت اٹھی تو ایک دوشیزہ کھڑی تھی اس کی عمر ابھی بیس سال بھی نہ ہوئی تھی اس نے اپنا واقعہ کچھ یوں سنایا میں ماں باپ کی اکلوتی ہوں میرا کوئی اور بھائی بہن نہیں اس لیے والدین میرا بہت خیال رکھتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں انہوں نے مجھے لاڑ و پیار سے پالا ہے اور میری ہر بات مانی ہے زندگی بڑے مزے سے گزر رہی تھی والد جو لاتے کماتے ہم حلال حرام کی تمیز تک کیے بغیر کھاتے زندگی اسی ڈگر پر چل رہی تھی کہ اللہ نے مجھے آپ جیسی محترم مستورات کی محفل میں شرکت کی توفیق بخشی یوں مجھے ایک نئی شیریں چیز کے ذائقے سے آشنا ہونے کا موقع ملا یہ پیاری اور میٹھی چیز قرآن کریم ہے اللہ سبحانہ کا کلام اس کی حلاوت اور لذت کا کیا کہنا میری اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ میں اپنے آپ کو آیت قرآن کے سفرد کر دوں اس پر عمل کروں اور لوگوں کو میرے ذریعے یہ معلوم ہو کہ قرآن پر عمل کا تجربہ کیسے ہوتا ہے یہ سعادت تو بہت بڑی ہے مگر ہمارے گھر میں ایک کشمکش شروع ہو گئی میرے اور میرے والدین کے درمیان ایک تصادم کی صورت پیدا ہو گئی وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی مرضی پر چلوں وہ کام کروں جو اپنے تصور کے مطابق میرے دنیاوی فائدے کے لیے چاہتے تھے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا فرق نہ کروں وہ مجھے مجبور کرنا چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ کلب جایا کروں وہاں دوست بناؤں وہاں جا کر دوستوں سے کھیلوں ورزشیں کروں اور مختلف کھیلوں میں حصہ لوں میں کلب جانے کے لیے ان کی پسند کا لباس سے زیب تن کروں تاکہ سب کی نظروں میں جچوں سب مجھے پسند کریں کلب کے کھیلوں میں لازماً شرکت کروں تاکہ وہاں نوجوان ہمیں دیکھیں پسند کریں ان کی خواہش تھی کہ میرے جسم کا زیادہ تر حصہ بے لباس ہو وہ مجھے مجبور کر دینے کہ میں تھیٹر دیکھوں ڈرامے دیکھوں خواہ وہ کتنے ہی بیہودہ اور لیچر کیوں نہ ہوں والدین کے تقاضے اور ان کا اسرار اس مجلس درس قرآن سے بالکل متصادم ہے میں نے اگر آپ کی اس مبارک محفل میں شرکت نہ کی ہوتی تو شاید میں اپنے والدین کی اسرار پر ان کے مطالبات مان لیتی مگر میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے اس مقدس مجلس میں شرکت کا موقع ملا شروع شروع میں تو میں والدین کے سامنے چلا چلا کر بولتی تھی میں ان کے ساتھ کلب اور تھیٹر میں جانے سے انکار کر دیتی اور اپنے کمرے میں گھس کر اندر سے دروازہ بند کر لیتی میں جب بھی ان سے ملتی نہایت ترش روی کے ساتھ روکھے پھکے انداز میں میں سمجھتی تھی کہ میرا اپنے والدین کے ساتھ اس طرح ترش روی سے پیش آنا اطاعت الہی کی معراج اور جہات اکبر ہے مگر جب آپ کی طرف سے فلاں تقلّمہ افیوں ولا تنہرہما پر عمل کرنے کا کام تفیض ہوا تو صورتحال بالکل بدل گئی تیوری چڑھانے کے بجائے میں مسکرانے لگی دروازہ بند کرنے کے بجائے میں ان کے ساتھ بیٹھنے لگی میں محبت و احترام سے بات کرتی ان کی مدد کرتی میں ان کا شکریہ ادا کرتی کہ انہوں نے میرے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور اتنا مال صرف کیا ہے میں تو امر الہی کی پابندی کر رہی ہوں میں نے آہستہ آہستہ انہیں اپنی نئی سہیلیوں سے واقف کروایا میں نے انہیں بتایا کہ یوں کریں تو اللہ خوش ہوتا ہے فلاں کام کریں تو اللہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فلاں چیز کے بارے میں یہ حکم ہے اللہ نے فلاں کام سے روکا ہے میں نے دیکھا کہ میری دوالدہ کافی بدل گئی ہیں وہ مجھ سے قرآن حکیم اور اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات لینے میں دلچسپی لے رہی ہیں وہ اپنے سابقہ خیالات و اعمال پر نادم ہیں یہ ندامت ان کے چہرے سے آیا ہے میں آپ سب کو یہ بتا کر حیران کرنا چاہوں گی کہ میری امی میرے ساتھ بیٹھی ہیں ماں نے اٹھ کر اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور وہ اس کے چہرے کو مسلسل چوننے لگی ہم سب نے یہ دیکھا تو اللہ سبحانہ کی قدرت پر حیران تھی کہ وہ کس طرح دلوں کو بدل دیتا ہے اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے ایک بہن کا عجیب تجربہ یہ ایمان افروز منظر ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک خاتون کھڑی ہوئی انہوں نے حسرت بھری نظر ماں بیٹی پر ڈالی اور پھر یوں گویا ہوئی سبحان اللہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا میری امی تو میری کوئی بات مانتی نہیں تھیں میں نے انہیں منانے اور قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی مگر بے سود ہم نے اس بہن کو بتایا کہ اس کے لیے صبر و برداشت چاہیے ہمیں محنت کرنا چاہیے استقلال سے کام لینا چاہیے آپ کو آیات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دعا سے بھی کام لینا چاہیے اس لیے کہ دل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے میں ہے وہ جس طرف چاہے دلوں کو پھیر دیتا ہے آپ کا کام عمل کرنا دعا کرنا اور رحمت الہی سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا ہے اس کے بعد تمام شرکائے درس نے وعدہ کیا کہ سب رات کی تنہائیوں میں اس بہن کی والدہ کے لیے دست دعا ہوں گے اختتام درس پر ہم نے یہ طے کیا کہ ابھی اس آیت پر ہی عمل رہے گا اس کے ساتھ اس آیت کے مزید یہ الفاظ بھی شامل ہوئے وَقُلْ لَهُمَا لہما قولن کریمہ اسرائیل 23 بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اب ہم اس آیت کے ساتھ ہفتہ گزاریں گے ہم اس آیت کو دہراتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ آیت ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے پھر ہمارے اعضاء و جوارے اس پر عمل کریں گے ہم اپنے حواس بھی اس آیت پر عمل کے لیے استعمال کریں گے اور آئندہ ملاقات میں اس آیت کے تجربات بیان ہوں گے بات تو بظاہر بہت آسان معلوم ہوتی ہے مگر ہر انسان کی کچھ مخصوص عادات ہوتی ہیں جن پر اس کی پرورش ہوئی ہوتی ہے ان عادات کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے والدین کے ساتھ بات کرنے اور عام انسان کے ساتھ بات کرنے میں بہت فرق ہے کوئی تو اپنے والدین کے ساتھ ترشرو ہو کر بات کرتا ہے ان کی ہر بات کو رد کر دیتا ہے لاپرواہی سے جواب دیتا ہے کوئی اپنے ماں باپ سے عام روایتی طریقے کے مطابق بات کرتا ہے جبکہ کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کوئی ایسا بھی ہے جسے یہ بات یاد نہیں کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک بار بھی اپنے والد یا والدہ کا ہاتھ جمع ہو ذیل میں کچھ تجربات درج کیے جاتے ہیں جس سے بات واضح ہو جائے گی والدین سے محبت کا اظہار جب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد دہرایا کرتی تھی بلکہ ان سے احترام سے بات کرو تو میں بھی سمجھتی تھی کہ یہ تو محض چند منتخب الفاظ دہرا دینے کی بات ہے والدین کے سامنے چند جچے تلے جملے کہہ دیے جائیں تو ان کا احترام ہو جاتا ہے مگر یہ محض میرا گمان ثابت ہوا اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا میں ایک بار اپنی والدہ محترمہ کے پاس گئی پہلے سے کچھ جملے سوچ لیے تھے خیال یہ تھا کہ جملے دوہرا دوں گی میں نے والدہ کے سامنے جا کر یہ رٹی ہوئے فکرے ادا کرنا چاہے مگر میری زبان بند ہو گئی مجھے سخت صدمہ پہنچا کہ میں اپنی والدہ کے روبرو چند جملے نہ کر پائی اور پہلی کوشش میں ناکام ہو گئی پھر میں نے اسروں اپنے اندر جرت کو مجتمع کیا اور چاہا کہ اپنے والد بزرگوار کے سامنے اپنے ادب و احترام کا اظہار کر پاؤں ان کو یہ باور کرا دوں کہ مجھے ان سے کتنا پیار اور تعلق ہے مگر اس بار بھی جملے دھرے کے دھرے رہ گئے اس بار میں نے اپنے آپ سے کہا اللہ چاہے گا تو ناکام نہیں ہوں گی بات تو معمولی سی ہے مجھے کیا ہو گیا ہے میرے اندر سے آواز آئی جب تو یہ فکرے ادا کرے گی تو تیرے ماں باپ حیران ہو جائیں گے ہو سکتا ہے ہنس پڑے اور اپنے بھائی اپنے بہن بھائیوں کے تمسخر تمسخر کا نشانہ بنے اس پر میں نے اللہ سبحانہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنی آیت پر عمل کا شر فتح فرما پھر مجھے خیال آیا میں بازار گئی جہاں گل فروش پھول بیچتے ہیں میں نے وہاں سے اپنی امی اور ابا کے لیے پھول خریدے گھر آ کر میں نے پہلے اپنی امی کو پھول پیش کیا اور ساتھ یہ الفاظ کہے میری اچھی ماں یہ آپ کے لیے ہیں اس پہ میری امی مسکرائیں میں ان کی اس مسکراہٹ کو کبھی بھول نہ سکوں گی مرتے دم تک یاد رکھوں گی وہ مجھے کہہ رہی تھی کیا میں تمہارے نزدیک ایسی ہوں میں نے جواب دیا امی آپ مجھے پوری دنیا سے زیادہ پیاری ہیں آپ مجھے گل جہاں سے زیادہ عزیز ہیں آپ میرے نزدیک اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی ہیں آپ کے بغیر یہ عالم سراب ہے میں نے الفاظ کہہ دیا اور اپنی امی کا رد عمل جاننے کا انتظار نہیں کیا سیدھے اپنے والد صاحب کے پاس چلی گئی اور انہیں پھول پیش کرتے ہوئے کہا کہا میری طرف سے آپ کے لیے چند پھول اللہ بہترین جزا دے میں آپ کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں ابا جی نے مجھ سے کہا خیر ہو خیریت ہے آج آپ بہت خوش ہیں کیا بات ہے میں نے جواب دیا جی ہاں میں آپ دونوں سے بہت خوش ہوں میں نے فوراً اپنے کمرے کا رخ کیا میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا میں نے اپنے آپ سے کہا بات تو بہت آسان تھی اب میں کتنی خوش بخت ہوں میرے والدین نے میرے اظہار محبت کو قبول کر لیا ہے اب میں والدین کے ہاتھوں پر بھروسہ دیتی ہوں میری زندگی اب بامانہ ہو چکی ہے مجھے زندگی کا اس سے پہلے کبھی اتنا لطف نہیں تھا میں آپ سے سب سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کیجیے اور سعادت دارین حاصل کر لیجیے ایک بھائی کا والدین سے حسن کلام اس کے بعد ایک خاتون نے کہا جس بہن نے ابھی ابھی اپنا واقعہ بیان کیا ہے وہ بہت خوش نصیب ہے میں نے تو اپنے والدین کے سامنے اتنے اچھے جملے ادا نہیں کیے البتہ میرا ایک بھائی ہے وہ میرا انتظار کرتا رہتا ہے میں جو ہی درس قرآن سن کر گھر جاتی ہوں وہ فوراً میرے پاس آتا ہے اور معلوم کرتا ہے کہ آج کے درس میں عمل و حرکت کے لیے کون سی آیات منتخب ہوئی ہیں میں اس آیت کی شرح و تفسیر بیان کرتی ہوں معنی اور مناسبت نزول مناسبت نزول بتاتی ہوں چنانچہ اس نے مجھ سے عمل کے لیے آیت لے لی وہ کل لہمہ قول کریمہ یہ آیت اس کی زباں کی پرواں پرواں اس کی زباں پر رواں ہو گئی اور اس کے عمل کا محرک بنی اس آیت کے بعد والدین کے ساتھ اس کا طرز عمل بالکل بدل گیا ہے وہ اپنی گفتار و کردار میں ان کے لیے انتہائی نرم اور معدب ہو گیا ہے میرے ماں باپ اس کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں میں چند دنوں پہلے امی کو یہ کہتے ہوئے سن چکی ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے نیک فرما بردار بیٹا جننے کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے گا میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میں اب کیا کروں میرا بھائی مجھ پر سبقت لے گیا ہے اس پر ایک خاتون نے اس کی ہمت بتاتے ہوئے مشورہ دیا کہ آپ بار بار کوشش کریں ہم سب قرآن کریم پر عمل کے لیے محنت و کوشش سے کام لینا چاہیے قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا ہی سب سے زیادہ بہتر کام ہے میراث میراث اللہ کی حدوں میں سے ایک حد ہے اسے اللہ سبحانہ نے خود ہی مقرر فرمایا ہے میراث کی تقسیم کے اصول اور قواعد کا تعین اللہ نے کر دیا ہے اسے کسی انسان کی مرضی اور ثوابدید پر نہیں چھوڑا اس نے اپنی حکمت بالغاہ اور عدل سے کام لیتے ہوئے میراث کے بارے میں جامع احکام دے دیے ہیں نصاب اور حدیں مقرر فرما دی ہیں مستحقین متعین کر دیے ہیں ہم نے اپنے درس قرآن میں آیات میراث کی تشریح و توضیع کی تاکہ ہم سب ان آیات کے مطابق چلیں اور اپنے اوپر ان کا اطلاع کریں درس کے بعد متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ ورثے کی ان تمام آیات پر عمل درآمد کیا جائے جن کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے یوسی کم اللہ اولاد لف دکری مرحل سین سرسا لیمن تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے زیورات کی تقسیم ایک خاتون میرے پاس آئیں اور مجھے بتایا میری والدہ فوت ہو گئیں ان کے وارث ہم دو بہن بھائی تھے میں نے اپنے والدہ کا سارا سونا لے لیا جیسا کہ ہمارے ملک میں دستور ہے زمین بیٹے لے لیتے ہیں بہنوں کو نہیں دیتے تاکہ کوئی غیر ہماری آبائی زمین کا حصے دار نہ بن سکے بیٹیاں سونا اور زیورات لے لیتی ہیں تاکہ کوئی غیر عورت ان زیورات کو نہ پہن سکے اور مرحومہ کی بیٹیاں ہی انہیں استعمال کریں میری والدہ کو فوت ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں سونا ابھی تک میرے پاس ہی ہے بھائی نے اس میں سے کچھ نہ لیا نہ ہی میں نے اسے دیا ہے اور نہ ہی میرے بھائی نے مجھ سے کبھی اس کا مطالبہ کیا ہے اب میں ورثے والی آیات پر عمل کرنا چاہتی ہوں آپ بتائیے کہ میں کیا کروں میری والدہ اور میری بھابھی کے ماں بہن چپکلش سی رہتی تھی اس لیے میں اپنی بھابھی کو دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہوں کجا یہ کہ میں اسے اپنی والدہ مرحومہ کے زیورات پہنے دیکھوں میری والدہ میری وہ والدہ جسے اس بھابھی نے ستایا اور ان سے ترک تعلق کیے رکھا میں نے کہا میری عزیز بہن میراث تو دراصل اللہ کی ملکیت ہے اللہ نے ہمیں اس میں نائب بنا ہے جب بھی کسی مسلمان کی وفات ہوتی ہے تو اللہ کے ارادے اور اذن کے مطابق ہی عنایت کی روح سے اس کی میراث مستحقین میں تقسیم کی جاتی ہے لہٰذا اس اصول کے مطابق یہ سونے کے زیورات آپ کی ملکیت نہیں ہے نہ آپ کا حق ہیں یہ زیورات اللہ کا حق ہیں اللہ نے بتا دیا کہ اس کا مستحق کون ہے بس اللہ کی منشا و مراد یعنی اس کے قرآن کریم کی رہنمائی کے مطابق ہی یہ زیورات تقسیم ہوں تو اللہ راضی ہے جو شخص اللہ کا حق ادا نہیں کرتا اسے اللہ سبحانہ کی طرف سے سخت سزا ملے گی سوال کرنے والی خاتون نے اپنے چہرے کو ہتیلیوں کی گرفت میں لیتے ہوئے کہا معاذ اللہ میرا مقصد اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا نہیں ہے میں تو یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہمارے یہاں رواج اور عرف کیا کیا ہیں انہی رواجوں پر کئی نسلوں سے عمل درآمد ہوتا چلا آ رہا ہے میں نے کہا اسی لیے تو ہم نے آیت قرآن پر چلنے کا عہد کیا ہے تاکہ غیر اللہ کے طریقوں کو چھوڑ دیں اس قسم کے رسوم و رواج تو محض خواہشات نفسانی ہیں لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے ان رسوم و رواج کے حق میں کوئی آیت نازل نہیں کی پیاری بہن آپ اصل مالک سے مدد لیجیے اس کے حکمت برے احکام کے آگے جھک جائیے اللہ سبحانہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تمام ورثہ تقسیم کر لیجئے ہر حقدار کو اللہ کے قانون کے مطابق اس کا حصہ دیجیے آپ کے بھائی کے پاس آپ کا کوئی حق ہے تو تقاضا کیجیے مطالبہ کیجیے اللہ کے حکم و عمر کو نافذ کیجیے جب ہر حقدار اپنا حق لے لے تو اس کے بعد اگر وہ دل سے چاہے تو کسی چیز سے کسی دوسرے کے حق میں دستبردار ہو سکتا ہے کوئی چیز اپنی کسی عزیز کو ہبا کر سکتا ہبا کر سکتا ہے اس کے لیے کامل رضامندی ہونا چاہیے اس میں شرم و لحاظ عرف رواج اور پیروی و خواہشات کا دخل نہیں ہونا چاہیے سوال پوچھنے والی بہن نے کہا کہ میں انشاءاللہ اللہ اللہ کے آیت کے مطابق چلوں گی چند دنوں کے بعد یہی بہن میرے گھر آئی خوشی و مسرت سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا آتے ہی کہنے لگی پیاری باجی اللہ کی آیت نے میرے سینی کے بوجھ کو بالکل ہلکا کر دیا ہے میں جب آپ سے ملاقات کے بعد گھر پہنچی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں چور ہوں اور میں نے معذ اللہ اللہ کا مال چرایا ہے اللہ کا مال جس میں وہ اپنی حکمت و ارادے سے تصرف تصرف کرتا ہے میں نے اللہ کی ملکیت میں سے وہ کچھ چرا کر اپنے پاس رکھ لیا جس کی مشراً و قانون حقدار نہ تھی میں نے مالک کے حقیقی اجازت لیے بغیر مال پر قبضہ کر لیا ہے مجھے رہ رہ کر یہ خیال آتا رہا کہ یہ مال اللہ کا تھا اللہ نے میری والدہ کو اس کا مالک بنایا تھا والدہ فوت ہوئی تو اس کا مال تو اس مال کا مالک پھر اللہ پاک بن گیا چاہیے تو یہ تھا کہ اس مال کو اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے قوانین و احکام کے مطابق حقداروں میں تقسیم کیا جاتا والدہ کی وفات کے ساتھ ان کا حق کی ملکیت ختم ہو گیا تھا میں نے اللہ کے مال پر قبضہ جما کر چوری کی مجھے احساس شدت سے رہنے لگا میں نے کہا گھبرائیے نہیں یہ احساس زیاں بہت قیمتی ہے گویا آپ اپنے کیے پر نادم و پشیماں ہیں اور اللہ کی آیات پر عمل کے لیے آمدہ ہیں بہن آپ نے درست فرمایا یہ احساس جرم واقع قیمتی سرمایہ ہے یہ احساس ہی مجھے مجبور کر رہا تھا چنانچہ میں اپنے بھائی کے پاس گئی اپنے ساتھ امی کا سارا سونا اور زیورات لیتی گئی میں نے جا کر بھائی سے کہا اب وقت آ چکا ہے کہ سارے فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہوں ہمارے اور آپ لوگوں کی مابین تمام جھگڑوں کا فیصلہ اب قرآن کی رہنمائی میں ہوگا ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کا و ثواب ملے گا اب ہم سونے اور زیورات کو تقسیم کریں گے مگر یہ تقسیم ہماری خواہشات اور رسوم و رواج کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے ارادے کے مطابق ہوگی میرے بھائی نے شرم و لحاظ اور مربت کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں آپ کے حق میں تمام حقوق سے دستبردار ہوتا ہوں میں نے جواب دیا بھائی جان ابھی نہیں پہلے آپ اپنا پورا حصہ لے لیں پھر آپ اپنی مرضی سے جو کچھ مجھے دیں گے میں قبول کروں گی آپ ابھی سے کچھ نہ طے کریں دو دن تک آپ اپنا حصہ اپنے پاس رکھیں دو دن کے بعد آپ جو چاہیں فیصلہ کریں مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا دو دنوں کے بعد بھائی صاحب میرے پاس تشریف لائے ان کے پاس کچھ زیورات تھے انہوں نے زیادہ تر زیورات اپنے پاس رکھ لیے تھے بھائی صاحب بولے میری طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تھوڑے سے زیورات کو بطور تحفہ وصول کر کے اتنی زیادہ خوشی ہوئی جتنی مجھے تمام زیورات لے کر بھی حاصل نہ ہوئی تھی اللہ کی آیات نے مجھ پر بہت کرم کیا ہے میں قرآن نازل کرنے والے کی شکر گزار ہوں اور پھر درس قرآن کا اہتمام کرنے والوں کی سپاس گزار ہوں اس بہن کی گفتگو سے میں بہت متاثر ہوئی عورتوں کو سونے چاندی اور سونے چاندی اور زیورات سے بہت دلچسپی ہوتی ہے لیکن اس بہن نے جرت سے کام لے کر اپنی تمام ترخواہشات و وہ ترغیبات کو بالائے طاق رکھ کر رسم و رواج کو چھوڑ کر اللہ کے مضبوط قلعے میں پناہ لی اس جرت آمیز اقدام سے اس کی ایمان میں بے پناہ اضافہ ہوا دوسرا تجربہ میں اپنی ایک سہیلی کے گھر گئی تاکہ اسے اس کی بیٹی کی شادی کی مبارکباد دے سکوں دوران ملاقات میری میزبان نے کہا اللہ کا شکر ہے جو آپ کو یہاں لے آیا ہے میرے اور میری امی کے درمیان کچھ اختلافات ہیں ہم دونوں آپ کو منصف بنانا چاہتی ہیں آپ ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ کریں آپ کا فیصلہ ہم دونوں ماں بیٹی صدق دل سے قبول کر لیں گی اس کی امی بھی وہیں بیٹی تھی اس ایک بیٹی کے سوا ان کی کوئی اولاد نہ تھی اور نہ ہی اس بیٹی کے سوا دنیا میں ان کا کوئی اور قریبی تھا اسی لیے وہ اپنی بیٹی کے پاس رہ رہی تھی اس سے الگ نہ رہ سکتی تھی نہ اس نے کبھی اپنی بیٹی سے الگ رہنے کا سوچا تھا میں نے ماں کی طرف دیکھا تو مجھے اس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی نظر آئی میزبان خاتون نے کہا باجی جیسا کہ آپ جانتی ہیں میں اپنی والدہ کی اکلوتی اولاد ہوں میں اور امی گویا ایک جان ہے میرا ایک ماموں ہے جو کبھی اپنی بہن سے ملنے کے لیے نہیں آتا ہی ان کی خیر و آفیت دریافت کرتا ہے میری والدہ کی وفات کے بعد لازمی طور پر اسے بھی ترکی میں حصہ حصہ ملے گا حالانکہ اس نے میری والدہ کا کوئی حق بھی ادا نہیں کیا میں امی سے کہتی رہتی ہوں کہ ایک دستاویز لکھ دیں جس کی روح سے ان کے سارے ترقی کی ترکی کی میں ہی وارث بنوں میرا ماموں وارث نہ بن سکے اور امی کے مال مال و سامان سے فائدہ نہ اٹھا سکے میری امی کہتی ہیں کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں مگر اللہ سے ڈرتی ہوں اس لیے ہمیں آپ کی رائے اور مشورے کی ضرورت ہے میں نے اس کی والدہ طرف دیکھا میں نے اس کی والدہ کی طرف دیکھا اور عرض کیا میں آپ کی رائے خود آپ سے سننا چاہتی ہوں والدہ نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں زندگی اور ہم اس کے قبضے میں ہیں میں یہ دستاویز کیسے لکھ دوں اگر اتفاق سے میری بیٹی مجھ سے پہلے فوت ہو جائے تو کیا میرا داماد اور اس کے بچے مجھے جائیداد سے محروم نہ کر دیں گے یوں میری زندگی میں وہ مجھے میرے مال سے محروم کر دیں گے اور میرا سارا مال و دولت ان کی ملکیت بن جائے گا بیٹی نے جواب دیا امی آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی زندگی میں مر جاؤں اور آپ میرے پاس زندہ رہیں ماں نے کہا بیٹی زندگی کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو کتنا زندہ رہنا ہے کس کو پہلے فوت ہونا ہے اور کس کو بعد میں <clears throat> بیٹی صحت مند اور توانا تھی ماں بوڑھی تھی مگر اس کا چہرہ ایمان سے تمتما رہا تھا میں نے ماں کے بجائے اس کی بیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا میری پیاری بہن زندگی اور موت کے فیصلے سات آسمان کی بلندیوں پر بہت پہلے ہو چکے ہیں خالق کائنات نے فیصلے کر دیے ہیں آپ کی والدہ جب خوف خدا کی بات کرتی ہیں تو انہیں ایسا کرنے کا حق ہے ورثے کی تقسیم کا تعلق حدود الہی سے ہے کسی بھی جوان مرد یا عورت کو اس میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی مند اور ذہین کیوں نہ سمجھتا ہو آپ کی والدہ اگر اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے تیاری کر رہی ہیں تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے اور آپ کو کیا اعتراض ہے آپ کی والدہ صحیح کہتی ہیں کہ ان کی وفات کے بعد مال ان کا نہیں رہے گا بلکہ یہ اللہ کا مال ہو جائے گا اللہ کا حق ہوگا اور وہی اس کا مالک ہوگا اس مال کی تقسیم کرنے کا حق بھی اللہ ہی کو ہے وہ جیسے چاہے تقسیم کر دے باقی رہا آپ کا اپنی والدہ سے مطالبہ کرنا کہ وہ ساری جائیداد آپ کے نام لکھ دیں یہ سراسر احکام الہی سے تجاوز ہے ماموں کی بے رخی کو آپ نے انہیں جائیداد سے محروم کرنے اور خود اس پر قبضہ کرنے کا اکیلا بنا رکھا ہے یہ ہلا آپ کے ذہن کی اختراع ہے یہودیوں نے بھی احکام الہی کی تعمیر سے بچنے کے لیے اسی قسم کی ہیلا تراشیاں کی تھیں اسی لیے انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا تھا کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ السَّنَتَيْنَ فَلْهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ سورة النساء 11 اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکی کا دو تہائی دیا جائے اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے آپ اس آیت کو بار بار پڑھیے پھر اپنے آپ سے پوچھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں تاری ہیں پھر یہ بھی سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی تکالیف برداشت فرمائی ہیں کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری محنتیں اور مشقتیں اور یہ ساری تگ و دو محض اس لیے کی ہیں کہ آیت کتاب کے اندر بند پڑی رہیں اور کتاب کو خوبصورت جلد اور منقش و مزین غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے میری بہن خواہشات کی بیڑیوں نے آپ کی حرکت روک رکھی ہے اس لیے آپ آیات کے مطابق چلنے سے قاصر ہیں آپ سوچیں اور بار بار سوچیں کہ اللہ نے اپنی آیات بند رکھنے کے لیے نازل کی ہیں یا اس لیے اتاری ہیں کہ دنیا کو صداقت عدالت اور نور سے بھر دے آپ بار بار اللہ کے اس حکم کو دہرائیں بار بار پڑھیں نصف اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے نصف تو آپ کا ہے مگر باقی نصف میں تصرف تصرف کرنے کا اختیار آپ کو نہیں باقی نصف اللہ کی ملکیت ہے وہ اس کے حکمت و عدل سے بھرپور قانون کے مطابق تقسیم ہوگا آپ اللہ پر اعتماد کریں اس پر یقین کریں آپ اس محبت کو یاد کریں جو اللہ سے آپ کو ہے آپ تصور میں لائیں اور اس نماز کو جو آپ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ادا کرتی ہیں اپنے روزوں اور صدقہ و خیرات کو یاد کریں جنہیں آپ اللہ کے حکم کی تعمیر اور اس کی محبت میں رکھتی اور دیتی ہیں میراث کے بارے میں اللہ کا حکم نماز روزے اور صدقے کے حکم سے الگ نہیں ہے جس طرح آپ اللہ کی خاطر اس کے باقی احکام کی تعمیل کرتی ہیں اسی طرح آپ کو ترقی کی تقسیم کے بارے میں بھی اس کے حکم کی اطاعت کرنا چاہیے میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کو ایسی عظیم عورت کی بیٹی ہونے پر فخر کرنا چاہیے جو شریعت اسلامیہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنی خدمت گزار محبوب اکلوتی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں کرتی یہ باتیں ہو چکی تو میں نے واپسی کے لیے اجازت مانگی میں ان دونوں کے لیے دعا کرتی رہی کہ اللہ انہیں متفق کرے اور ماں بیٹی دونوں کو حکم رب کی اتباع کی توفیق ارزاں ہوں درس قرآن کی دن ماں بیٹی دونوں آئیں بیٹی نے ہنستے ہوئے بتایا کہ میں غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ میرے خیالات شیطانی وسوسوں کی سوا کچھ نہ دے میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں میرے دل میں اپنے ماموں کے خلاف اب ذرا بھی قدورت نہیں میرا دل الحمد اب بالکل صاف ہے میراث کے بارے میں حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بعد ابھی ایک سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ یہ بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی ماں اب تک موجود ہے زندہ ہے اور اپنا رزق کھا رہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس بہن کو اللہ کے حکم پر چلنے کی توفیق ملی اس سے پہلے کہ اس کی قبر پر مٹی پڑ جاتی بر وقت تقسیم ایک خاتون کا شوہر فوت ہو گیا اس کی اولاد میں سے کچھ شادی شدہ تھے باقی چھوٹے تھے اور اس بیوہ کی سرپرستی میں تھے خاوند کی وفات کے بعد بیوہ نے مرحوم کی تمام جائیداد اپنے پاس رکھ لی تقسیم نہ کی اور جس طرح شوہر کی زندگی میں گھر کا نظام چل رہا تھا اسی ڈگر پر چلتا رہا بیوہ کا کہنا یہ تھا کہ اس کے چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مال کی ضرورت ہے اس نے جس طرح اپنے بڑے بچوں کی تعلیم و تربیت اسی طرح وہ اپنے چھوٹے جس طرح اپنے بڑے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ہے اسی طرح وہ اپنے چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے گی شادی شدہ بچے نے والدہ کی بات سے اتفاق کیا یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بطیب خاطر ایسا نہ کیا بلکہ محض شرم لحاظ اور مروت میں آ کر گویا مجبوری اور بادل ناخواستہ اپنی والدہ کی رائے مانی وہ دل سے رضامند نہ تھے شوہر نے ایک بڑی دکان ترکے میں چھوڑی تھی جو بہت کامیابی سے چل رہی تھی اور اس سے خاطر خواہ آمدنی بھی ہوتی تھی مگر جب بیوہ نے تمام انتظام و انسرام سنبھالا تو آہستہ آہستہ تجارت کساد بازاری کا شکار ہونے لگی دکان کی آمدنی دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی گئی اگر صورتحال یوں ہی جاری رہتی تو پورا گھر متاثر ہوتا اپنی معاشی حالت کو ابتر دیکھ کر بیوہ خاتون نے مسجد کا رخ کیا درس قرآن سننے لگی تاکہ درس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اور اس کی اولاد کو تاریخ مستقبل سے محفوظ رکھے جب ہم نے ایک درس قرآن میں عمل درآمد کے لیے میراث کی آیات منتخب کی تو بیوہ خاتون نے کہا میں سمجھتی ہوں کہ ہماری تجارت کو جس خسارے کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ میرا وہ رویہ ہے جو میں نے اللہ کے واضح و وزری احکام کے خلاف اختیار کیا ہے میں نے اپنی مرضی مسلط کی کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیا اس بیوہ خاتون نے مجلس درس قرآن میں اظہار ندامت و پیشہ کرنے کے بعد گھر جا کر اپنے تمام چھوٹے بڑے بچوں کو اکٹھا کیا اور اللہ سبحانہ کی ہدایت کے مطابق اپنی تمام جائیداد تقسیم کر دی اس کے بعد اس نے اپنے حصے اور اپنے چھوٹے بچوں کے حصے کی جائیداد میں کاروبار شروع کر دیا تھوڑے ہی عرصے بعد کاروبار پھلنے پھولنے لگا یہ سب اللہ کی آیت پر عمل کرنے کا نتیجہ تھا باقی رہا وہ اجر و ثواب جو آخرت میں ملے گا تو ان کو اس سے اس کو کون شمار کر سکتا ہے ہمارا فرض ہے کہ رسم و رواج کے بجائے اللہ کے احکام پر عمل کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں خواہشات و اغراض کی تاریکیوں سے نکل کر قرآن کی روشنی میں آ جائیں ہمیں اپنے تمام افعال و اعمال کو قرآن و سنت کے سامنے پیش کرنا ہوگا اور اپنی عادات باطلہ کو ترک کرنا ہوگا یوں ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے جس میں دنیا کو قرآن متحرک نظر آئے گا جب ایسا ہوگا تو ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اللہ کا ہم سے وعدہ ہے اس وقت زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی زمین نور رحمت اور محبت سے بھر جائے گی نفسیاتی کیفیت کا شکار نوجوان مسجد کے درس قرآن میں شرکت کرنے والی بہنوں میں سے کچھ بہت سرگرم تھیں ایک بہن تو بہت ہنسمک تھیں ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملتی اور مسکرا مسکرا کر باتیں کرتی باتیں اتنی شیریں و دلچسپ جیسے مجھ سے پھول جھڑ رہے ہوں ایک روز دیکھا تو مسکراہٹ غائب افسردہ و پس مردہ نہ باتوں میں مٹھاس نہ ملنے ملانے میں تپاک اگلے درس میں آئیں تو کئی جسمانی عوارث کی شکایت کرنے لگیں میں چاہتی تھی کہ تخلیے میں ان سے ملوں کہ شاید ان کے کسی کام آؤں اور کوئی مدد کر سکوں مجھے تخلیے کے لیے زیادہ زحمت نہ کرنا پڑی جلدی اس کا موقع مل گیا وہ بھی گویا ملاقات کی منتظر اور اس کے لیے تیار تھی میرے پوچھنے پر بولی واللہ میں بہت دکھی ہوں پریشان ہوں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے تند و تیز تند و تیز آندھی مجھے اٹھا کر گھما رہی ہے مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں ہوں میری زندگی سلیقے و قرینے سے چل رہی تھی میں الحمد اپنے بچوں کی تربیت میں مصروف تھی کتاب و سنت کی رہنمائی میں بچوں کی تربیت ہو رہی تھی میں نے خامن کا انتخاب اپنی مرضی سے کیا تھا وہ ایک صالح با عمل صاحب علم شخص ہیں وہ علم و حکمت اور خوف خدا کے سلسلے میں میرے معاون ہیں میں جیسے خامین کی مطمنا تھی وہ ایسے ہی نکلے بلکہ اس سے بھی بہتر میرے بچے مجھ سے زیادہ دیندار نکلے بچے بھی اور بچیاں بھی میرا ایک بیٹا مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھاتا پڑھتا تھا عمدہ اخلاق کا مالک تھا شریف و متین کم گو مگر اچانک نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس کی خاموشی ختم ہو گئی اب وہ بجلی کی طرح کڑکتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ چلا چلا کر کرخت لہجے میں بات کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے والد کے ساتھ بھی بدتمیزی سے پیش آتا ہے نمازیں پڑھتا ہے مگر فرض کی حد تک سنت اور نفل ترک کر دیے پہلے وہ گھر بھر میں ہر دل عزیز تھا اب سب اس سے دور رہنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ بات چیت کرنے سے بھی اجتناب کرتے ہیں وہ اب ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا ہے کہیں ادھر ادھر نہیں جاتا اگر میں اسرار کر کے اسے کمرے سے نکلنے پر مجبور کروں یا بہن بھائیوں کے ساتھ آ کر بیٹھنے پر زور دوں تو اس کا رویہ ایسا وحشت انگیز اور تکلیف دہ ہوتا ہے کہ مجھے ندامت ہونے لگتی ہے سوچتی ہوں کاش میں نے اسے کمرے کی تنہائی سے باہر نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا وہ نفسیاتی مریض بن چکا ہے اپنے آپ کو مضروف سمجھتا ہے اپنے ارد گرد کے تمام افراد کو ظالم سمجھتا ہے حال یہ ہے کہ میں جب بھی اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کرنے لگتی ہوں تو میرے راستے میں حائل ہو جاتا ہے آج کل میرا ذہن ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے بارے میں سوچ سوچ کر تھک چکی وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میں اس میں نے اس کی پرورش نگہداد اور پرواخت پرداخت میں اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کی ہیں میں نے اس کی خاطر کتنی راتیں جاگ کر گزاری تھی مگر میری ساری محنت اور تک دور آئے گا گئی مختصر یہ کہ اس کی بہن بھائی ناراض ہیں کوئی اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا بھی روادار نہیں آپ میری حالت کا خود اندازہ کیجیے میں جو لوگوں میں صلاح کراتی رہتی تھی دوسرے لوگوں کے معاملات کی درستی کے لیے کوشاں رہا کرتی تھی اب اپنے گھر کی سدار سے قاصر ہوں میرا لخت جگر میری بات نہیں مانتا اس بہن کی دردناک داستان سن کر میں نے کہا میری عزیزہ یہ صرف تنہا آپ کا مسئلہ نہیں ہے بہت سے دیندار گھرانے اسی نوعیت کے مسائل اور نفسیاتی خلفشار سے گزر رہے ہیں ہر پابند شریعت گھرانے میں کوئی ایسا لڑکا یا لڑکی بگڑ کر گھر والوں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے اس نوجوان یا اس دوشیزہ کے خیالات اقوال اور اعمال سب سے مختلف ہوتے ہیں زیادہ تر ایسا عمر کے اس حصے میں ہوتا ہے جسے اوائل بلوغت کا دور کہا جاتا ہے یعنی جب لڑکپن اور نوجوانی کا سنگم ہوتا ہے عمر کے اس نازک حصے میں نوجوان بے پناہ صلاحیتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس عمر میں اس کے وجود میں قوت دھماکہ خیز ہوتی ہے وہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پھٹ رہا ہوتا ہے نوجوان اپنے اندر آزادی اور قوت کا ادراک کرتا ہے ان افران شباب کے اس دور میں نہیں کا لفظ اس کی خصوصیت بن جاتا ہے قرآن کریم نے بہت سے نوجوانوں کے واقعات و حالات قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محفوظ کر دیے ہیں ان نوجوانوں کی قوتیں باطل کے افکار میں باطل کے انکار میں نقطۂ عروج پر تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اصحاب کہف اور اصحاب الرخدود سب نوجوان ہی تھے انہوں نے باطل نظام کے خلاف حریت کا علم بلند کیا انہوں نے نہیں استعمال کیا لیکن باطل کے خلاف ان افراد نے اپنے اقوال و اعمال سے باطل کی نفی کی اور حق کا اس بات کیا اس کے برعکس حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے نے حق سے سرتابی کی گویا حق کے خلاف نہیں کہا اور سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا بات صرف سمجھنے کی ہے بہت سے والدین گھبرا جاتے ہیں وہ عمر کے اس دور کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے وہ حیران ہوتے ہیں کہ بچوں نے سرتابی سرکشی مخالفت اور مزاحمت کا رویہ کیوں اپنا لیا ہے وہ اپنی اولاد کی نہیں سے بیتاب ہو جاتے ہیں والدین اپنی اولاد کو نرمی یا سختی سے سمجھاتے ہیں بچے بے رخی اور ادب التفاط سے پیش آتے ہیں زیادہ تر والدین کی کوششیں مفید ہونے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں پریشان بہن بول پڑی واللہ ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوا آپ کے بیان سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ ہمارے ساتھ ساتھ تھیں میں نے کہا آپ کے بچے کا کیس اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب اس کی اصلاح کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے اب تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اس کا بتایا ہوا حل استعمال کیا جائے اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس رہنما کا ہاتھ تھامیں اور اپنے تمام مسائل حل کر لیں بہن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس رہنما کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑوں گی آپ مجھے صرف وہ آیت بتا دیجئے جس پر عمل جس پر مجھے عمل کرنا ہے جس کے مطابق مجھے چلنا ہے اور میں نے کہا ارشاد الہی ہے اوم یت تقی اللہ یچ اللہ مخرجا صورت طلاق آیت نمبر دو جو لوگ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں اللہ کے راستے کے سوا سب راستے بند ہو چکے ہیں آپ کے سامنے صرف اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا راستہ کھلا ہے معاف کرنا میرا مقصد یہ ہرگیز نہیں تھا کہ آپ اللہ سے ڈرتی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس نے میری بات کاٹ دی اور بولی میں خوب سمجھتی ہوں جو کچھ آپ کہنا چاہتی ہیں میں ہر حالت میں تقوا کا دامن پکڑے رکھوں گی کسی بھی حال میں تقوا ترک نہیں کروں گی تقوا میرے احوال میرے اقوال میرے اقوال بلکہ میری فکر میں ہمیشہ رہے گا اپنے بیٹی کے بارے میں پریشان خاتون نے تقوا اختیار کرنے کا عہد و پیمان کرنے کے بعد اجازت طلب کی خدا حافظ کہنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اس وقت اس کی زباں پر یہ الفاظ جاری تھے اومیت عق اللہ یا اللہ مخرجہ میرے رب نے سچ فرمایا ہے اللہ کے وعدے کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں اب مجھے اللہ کے وعدے کی صداقت کا اپنے اوپر تجربہ کرنا ہے میں نے اس پریشان حال بہن کو اللہ حافظ کہا اس کے لیے دعا کی صدق دل سے اس کی کامیابی اور کامرانی کی دعا اب جب بھی ملاقات ہوتی تو ضرور اس آیت کو دہراتی مجھ سے دعا کی درخواست کرتی بلکہ ہر ملنے والی سے کہتی وہ اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کریں پہلے تو اس کی سوچ کا محور اس کا لڑکا تھا اپنے بیٹے کے اقوال و اعمال وہ لوگوں سے کہتی کہ اس کے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے ہدایت دے مگر اب اس کی فکر کا مرکز یہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے تقوی اختیار کرے بلاخر وہ تقوی اختیار کر کے اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو گئی اس کی داستان اسی بہن سے سنیے مسجد میں حلقے درس قرآن میں اس نے اپنی ردات سناتے ہوئے کہا میری عزیز بہنوں میں نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اپنے تمام امور و معاملات کو تقوی کے سانچے میں ڈھاننے کے لیے بہت کچھ کیا میں اپنے بیٹے کو شیطان کی گرفت سے بچانا چاہتی تھی اس لیے فیصلہ کیا کہ نماز فجر سے پہلے تہجد کیوں نہ پڑھ لیا کروں میں فجر سے پہلے دو رکعت نماز تہجد پڑھ لیتی پھر بتدریج آٹھ رکعت تک پڑھنے لگی نماز تہجد ادا کرنے سے ایسا سکون ملا جیسے مجھے دنیا کی جنت اور اس کے خزانے مل گئے ہوں میں نے فجر کی نماز میں طویل اخراط کرنے کا تہیہ کیا تو مجھے اس کے لیے قرآن کریم کی مزید صورتیں حفظ کرنا پڑیں حفظ کرنے سے مجھے بے پناہ سکون و اطمینان ملا اس کا اندازہ صرف اسی کو ہو سکتا ہے جو قرآن کریم کی آیات حفظ کرتا ہو اس کے ساتھ یہ جذبہ پیدا ہوا کہ لوگوں کے ساتھ میرے معاملات صاف ہوں خاص طور پر اپنی اولاد کے ساتھ میرا رویہ درست اور پرسکون ہو میری یہ بھی کوشش رہی کہ اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے اپنے خاوند کو خوش کروں میں خاوند کی خدمت و اطاعت کرتے وقت یہ احساس کرتی کہ میرا مقصد رب کی رضا حاصل کرنا ہے مجھے بہت اطمینان حاصل ہوتا یقین تھا کہ میرا پروردگار مجھے اس کا عطا فرمائے گا میں جو کام بھی کرتی خلوصی نیت سے کرتی اس کے ساتھ ساتھ میں کثرت سے اپنے بیٹی کے بدل جانے کی دعا کرتی رہتی اس خلوص سے عبادت معاملات اور دعائیں کرنے کے نتیجے میں میرا روحانی میرا روحانی بہت بلند ہو گیا کبھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں فضا کی پہنائیوں میں مہو پرواز ہوں بلندیوں میں اڑ رہی ہوں میں نے پڑوسنوں اور سہیلیوں کے ساتھ اپنے تعلقات پر بھی نظر ثانی کی اسی طرح میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلقات بحال کیے کیونکہ مجھے یہ حدیث یاد آ گئی حدیث قدسی ہے میں نے رحم پیدا کیا اور اپنے نام سے اس کا نام اخذ کر کے رکھا جس نے صلا رحمی کی تو میں اسے ملوں گا اور جس نے صلا رحمی کو قطع کیا میں بھی اسے قطع کروں گا مجھے حدیث یاد آئی تو میں نے فوراً کپڑے تبدیل کیے اپنے ایک چچا کے گھر چل پڑی ان کے فلیٹ پر پہنچ کر میں نے خلاف معمول لفٹ استعمال نہ کی بلکہ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھنے لگی ہر سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہوئے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میں تیرے حکم کی تعمیل میں قریبی رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ رہی ہوں تو بھی مجھے اپنے ساتھ جوڑ میں سیڑھیوں سے اتروں تو تعلقات بحال ہوں دعائیں کرتے کرتے میں اپنے چچا کے دروازے گھر کے دروازے پر پہنچی جب دروازہ کھلا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے میں ہستی مسکراتی سلام کرتی ان کے پاس پہنچی واپس آئی تو گھر آتے ہوئے مجھے مکمل سکون و اطمینان حاصل تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سینے سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے جب بھی میں اللہ کی رضا کی خاطر کوئی نیک کام کرتی ہوں تو تو اپنے رب کا قرب محسوس کرتی ہوں اور مجھے اتنا سکون ملتا ہے جیسے میں نے ہر ایک ایک ہزار رکعت نوافل ادا کیے ہوں مجھے اس تجربے نے اس قابل کر دیا ہے کہ میں تقلیدی و وراثتی ایمان اور حقیقی یقین و ایمان کے مابین فرق محسوس کرتی ہوں مجھے اس آیت کریمہ تقی اللہ یجعل له مخرجا پر عمل کرنے کا خوب خوب موقع ملا ہے جلد ہی میرے حالات بدل گئے میرا دکھ ختم ہو گیا غم خوشی میں بدل گیا میں نے اپنے بیٹی کے ساتھ طرز عمل میں صبر و برداشت سے کام لیا میں نے اپنے بیٹے کے لیے بہت دعائیں کی میں سجدے میں اس کے لیے بہت دعائیں کرتی رہتی تھی جب بھی نماز پڑھتی تلاوت کرتی ذکر کرتی تو اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی رہی اس میں کئی سال بیت گئے حتیٰ کہ اللہ کریم نے میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا میں نے اپنی تنہائی ختم کر دی گوشہ نشینی ترک کر دی بدتمیزی چھوڑ دی اس نے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ جب اپنا غستاخانہ رویہ ترک کر دیا تو گھر والوں نے بھی اسے اثر نو قبول کر لیا جب یہ بہن اپنے گستاخ بیٹی کی بے راہ روی ترک کرنے اور دوبارہ محبت و اطاعت کا رویہ اپنا لینے کی ایمان افروز داستان سنا رہی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے منجلی سے قرآن کی تمام شرکا کی آنکھیں بھی اشکبار تھیں تمام حاضرین نے اسے مبارکباد دی دیکھیے ایک آیت کریمہ پر صبر استقلال سے عمل کرنے کا نتیجہ کیسا خوشگوار نکلا اگر ہم اپنی مشکلات کا حل قرآن کریم کے ذریعے کریں تو ہماری تمام مشکلات ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں قرآن کریم کے بابرکت ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اگر اس کی آیات کے احکام و نواحی پر آیات کی حکمت و دانش پر عمل کیا جائے اس کے بیان کردہ قصص سے عبرت حاصل کی جائے تو اس سے انفرادی و اجتماعی دونوں سطح پر برکات و سعادات ملتی ہیں مسلم معاشرہ اپنی منزل جنت کی طرف رواں دواں رہتا ہے مزاروں پر دعائیں مجھے ایک گاؤں کی طرف سے دعوت ملی کہ میں وہاں کی عورتوں سے خطاب کروں اور انہیں دین اسلام کے حقائق سے روشناس کروں یہ گاؤں اب شہر کے مضافات میں شامل ہو چکا ہے بلکہ اسے دارالحکومت کا حصہ کہا جائے بھی تو کوئی حج نہیں شہر کا حصہ شمار ہونے کے باوجود یہ گاؤں ہے کیونکہ اس کے مکینوں کے عقائد و نظریات میرے ملک کے جنوبی علاقے کے بہت سے دیہات سے ملتے جلتے ہیں گویا یہ گاؤں اپنے محل وقوع کے لحاظ سے تو شہر کا حصہ ہے لیکن اپنے موتی قراد کی روح سے ملک کے کسی پسماندہ گاؤں کی مانند ہے مجھے یہ دعوت ملی تو خوشی ہوئی اللہ مجھے اس گاؤں کی عورتوں سے متعارف ہونے کا موقع فراہم کر رہا تھا میں سمجھتی ہوں کہ عورت گھر کا آئینہ ہوتی ہے آپ کسی عورت کے ذریعے اس کے گھر والوں کے حقیقت کو بہت قریب سے جان سکتے ہیں اسی طرح کسی گاؤں کی بہت سی عورتوں کو دیکھ کر اس گاؤں کے باشندوں کے بارے میں ایک رائے قائم کی جا سکتی ہے مجھے اجتماع گاہ تلاش کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا یہ مسجد کے قریب ایک مشہور گھر تھا گاؤں کی عورتیں جمع تھیں میں نے سلام و دعا کے بعد حاضرین پر نگاہ ڈالی تو عورتوں کی بڑی تعداد کو موجود پایا وہ غیر معمولی طور پر خوش تھیں ان عورتوں کے قریب ہی طرح طرح کے برتن پڑے تھے کھانے پینے کے برتنوں کے ڈھیر دیکھ کر میں حیران ہوئی میں نے برتنوں کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا پلاں بزرگ کا آج یوم ولادت ہے وہ آپ کے دائیں طرف دفن ہے میں نے تیزی سے دائیں طرف دیکھا تو ایک مزار نظر آیا میں نے ان بہنوں سے نرمی سے پوچھا اس دن آپ لوگ کیا کرتے ہیں خواتین بولی ہم تو جی اس دن کا پورا سال بے تابی سے انتظار کرتے ہیں جانور ذبح کرتے ہیں اس دن کے لیے خصوصی کھانے تیار کیے جاتے ہیں ہم صاحب مزار سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں یہ سن کر مجھے صدمہ پہنچا کیا یہ اعلانیہ شرک نہیں ہے میں نے جب وضاحت کی اور حقیقت سے آگاہ کیا تو ایک عورت بولی ہم اس بزرگ کی عبادت نہیں کرتے ہم تو اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس نیک بزرگ کا قرب عطا فرمائے اس لیے کہ ایک مبارک و متبرک بزرگ بزرگ ہیں اور ان کے مزار پر مانگی جانی والی ہر دعا قبول ہوتی ہے یہ عورت بزم خبیش اس طرح وضاحت کر رہی تھی جیسے میری جہالت کو دور کر رہی ہوئی میں نے بحث و تقرار اور مجادلہ و مناظرہ سے بچتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی اور درس قرآن کریم شروع کر دیا مجھے یہاں درس کے لیے ہی مدعو کیا گیا تھا درس کے آغاز میں ہی اس آیت نے مجھے اپنی طرف کھینچا اس لیے میں نے اس کی تشریح و توضیع کرنا ہی بہتر سمجھا اور یہ بھی بتانا چاہا کہ اس آیت کریمہ پر عمل درآمد کیسے کرنا ہوگا آیت یہ تھی فعبد اللہ مخلص لہ الدین صورت الزمر آیت نمبر دو لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ گاؤں کے ماحول سے ایک مثال پیش کروں کسی زراعت پیشہ خاندان کو ایک بیل خریدنے کی ضرورت تھی گھر کی مالکن نے ہمت کی اور تھوڑی تھوڑی رقم بچا کر رکھتی رہی حتیٰ کہ اس کے پاس اتنی رقم اکٹھی ہو گئی جسے ایک بیل خریدا جا سکتا ہے باہمت کسان عورت نے وہ رقم اپنے خاوند کو دی خاوند ایک بڑے زمیندار کے پاس گیا اور اس کے یہاں سے من پسند بیل خرید کے لایا بیل گھر میں آیا تو گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا بیوی نے بیل دیکھا تو بہت خوش ہوئی بچے خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے گھر کا حرفت بے حد مصروف تھا انہوں نے بیل کی خدمت شروع کر دی گھاس ڈالا چارہ ڈالا پانی پلایا پھر وہ خوشی خوشی اسے رٹ پر لے گئے تاکہ بیل کے ذریعے سے کنویں سے پانی نکلے اور کھیتوں کو سیراب کریں رٹ میں بیل کو جوتنے کا جوتنے کا خوش نما منظر دیکھنے کے لیے پڑوسی بھی آئے اب کسان نے آگے بڑھ بڑھ کر بیل کو رٹ سے پانی نکالنے کے لیے جوتنا چاہا تو بیل نے کسان کو سینگوں سے مارنے کی کوشش کی ہوشیار کسان بیل کی فکر سے بچ گیا بیل کی ٹکر سے بچ گیا اب جو کوئی بھی بیل کے قریب جاتا بیل اسے سینگوں سے دھکیلنے کے لیے تیار رہتا بیل بہت غصے میں تھا بلاخر دلیر پڑوسی کسان ہمت کر کے آگے بڑھا اور بیل کو پکڑ کر اپنے ڈیرے کی طرف لے جانے لگا بیل اس کے ساتھ جا رہا تھا اور کچھ مزاحمت نہ کر رہا تھا پڑوسی کسان نے اسے اپنے رہٹ میں جوت دیا تو وہ بیل بڑے مزے سے گھومنے لگا پہلے دن تو یہی ہوا دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا بیل کھاتا پیتا تو اپنے مالک کے پاس تھا مگر اسے سکون پڑوسی کے کھیت اور اس کی رہٹ سے پانی نکالنے میں ملتا تھا میں آپ بہنوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسے بیل کے بارے میں جو کھاتا اپنے مالک کے پاس ہو مگر اسے سکون غیر کے پاس کرنے سے ملتا ہو مالک کا رد عمل کیا ہوگا اپنے مالک کی زمین سے گھاس کھاتا ہو مگر وہ خدمت اپنے مالک کے بجائے کسی اور کی کرتا ہو آپ خود بتائیے کہ ایسے بیل کے مالک اس کے ساتھ کیا سلوک کریں ایک خاتون نے جواب دیا بہت عجیب بات ہے ایسا بیل اس لائق ہے کہ اسے بیچ دیا جائے یا ذبح کر دیا جائے میں نے مسکرا کر گاؤں کی عورتوں سے کہا اللہ کتنا مہربان ہے کتنا کریم ہے وہ نہ ہمیں ذبح کرتا ہے نہ بیچتا ہے بلکہ اپنی اطاعت کی دعوت دیتا ہے ہم اللہ کا رزق کھاتے ہیں مگر اپنے جانوروں کو اوروں کے لیے ذبح کرتے ہیں ہم ایسے جشن مناتے ہیں جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری بلکہ ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسرے بھی نفع نقصان پہنچانے والے ہیں یہ عقیدہ رکھ کر ہم انہی کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں ایک عورت نے کھڑے ہو کر کہا مگر ہم تو اپنے اس بزرگ کی عبادت نہیں کرتے میں نے بزرگ کے مزار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ بزرگ جو یہاں اپنی قبر میں آرام فرما ہے وہ تو آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں آپ کو چاہیے کہ اللہ و قیوم کو پکاریں اس سے دعا کریں کہ وہ اس بزرگ پر بھی رحم فرمائے اور آپ سب پر بھی رحم فرمائے بات یہ ہے کہ میت بے اختیار ہو جاتی ہے اگر زندہ کے پاس کچھ بھی اختیار ہو تو کبھی نہ مرے نہ مٹی کے نیچے دفن ہو یہ سن کر ایک عورت بیتاب ہو کر اٹھی وہ بہت غصے میں تھی کہنے لگی پیاری باجی ہم اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتے ہیں کرتی ہیں آپ ہمیں بہت پسند ہیں مگر اندیشہ یہی کہ کہیں ہمارے بزرگ آپ کو مار نہ ڈالیں میں نے سب عورتوں کی جانب دیکھا اور کہا آپ کی یہ بہن سمجھتی ہے کہ ایک فوت شدہ آدمی کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ زندے کو مار ڈالے اس بات چیت کے بعد میں نے آیت آیت زیر درس کی تشریح و تفسیر کرنا شروع کی پھر میں نے حاضرین کو بتایا کہ اس آیت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسو حسنہ کی روشنی میں کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے ہمارے لیے نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ کہ ہمارے آبا و اجداد اب میں نے تمام بہنوں سے درخواست کی کہ وہ اپنی اپنی زندگی کا وہ سخت ترین واقعہ یاد کرے جب وہ کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہو گئی ہوں اور پھر مجھے سوچ کر بتائیں کہ انہوں نے سب سے پہلے کس کو پکارا کسے یاد کیا ارشاد الہی ہے أَنَّهُمْ زنحم بِهِمْ دا اللہ مخلصین اللہ الدین سرینس ٹوئنٹی ٹو اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کئی عورتوں نے بیگ زبان کہا ہم سب سے پہلے اللہ کو پکارتی ہیں پھر ہم کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر بزرگ کے مزار پر حاضری دیتی ہیں اور یہ چیزیں یہاں تقسیم کر دیتی ہیں ہم مزار کے پاس آ کر دعائیں کرتی ہیں میں نے جواب دیا میں اسی بات کی تشریح کرنا چاہتی ہوں خلوص و اخلاص کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ ہی سے مانگیں اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگیں دعا کرتے ہوئے آپ کے قلب و فکر میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو اللہ وحدہ لا شریک ہی سے مانگیں وہ قادر و قیوم ہے وہ اپنی مدد کے لیے کسی کا محتاج نہیں بلکہ ہر ایک کی اعانت فرمانے والا ہے جو بہن بھی فقبد اللہ فقبد اللہ مخلصین الہ الدین اس آیت پر عمل درآمد کا ارادہ کرنا چاہے تو یوں محسوس کرے جیسے اللہ کے سوا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں گاؤں کے درس سے فارغ ہو کر میں گھر آئی اپنے معمول کے درس قرآن کے لیے جب میں درس گاہ پہنچی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس گاؤں کی عورتوں کی ایک تعداد وہاں موجود تھی مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ مسرت بھی ہوئی میں نے ان کا والہانہ خیر مقدم کیا اب ہماری مجلس کی مستقل شرکا تھیں عمل کے لیے جو آیت ملتی ہے ہمارے ساتھ وہ بھی اس میں شریک ہوتی اور اپنی ایمان افروز تجربات سے ہمیں آگاہ کرتی یہ بہنیں اپنے گاؤں کی دوسری عورتوں سے بھی رابطے میں رہتی ان کی تعلیم کا بندوبست کرتی انہوں نے اپنی انتھک محنت سے عورتوں کی آنکھوں پر پڑی غفلت کی پٹی اتار دی اور ان کے دماغوں پر چڑھے ہوئے غلاف اتار دیے میں نے گاؤں میں جا کر جس آیت کریمہ کی تفسیر کی تھی اس اور اس کے مطابق چلنے کی ترغیب دی تھی دھیرے دھیرے گاؤں کی تمام بہنوں پر اس کا اثر ہوا اس گاؤں میں اب بھی تھوڑی سی بہنیں ایسی ہیں جو بیچاری غافل ہیں بزرگ کے مزار پر بزرگ کی خوشنودی کے لیے ہونے والے ذبیحے اب متروک ہو چکے ہیں میں اپنی ان بہنوں کو غفلت میں مبتلا سمجھتی ہوں انہیں مشرق نہیں سمجھ کہتی قبروں پر کبھی کبھار حصول عبرت کے لیے جانا برا نہیں وہاں رک کر اہل قبور کے لیے دعا کرنا بھی ممنون نہیں البتہ عورتوں کا باقاعدگی کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ زیب و زینت کر کے قبروں پر جانا دین اسلام کی نظر میں مستحسن نہیں اسی طرح قبروں میں مدفون اولیاء اللہ اور بزرگوں کو حاجت روا مشکل کشا اور فریاد رس سمجھنا اور ہر طرح کے اختیارات کا مالک سمجھنا بھی اسلامی تعلیمات سے غفلت کا نتیجہ ہے درس قرآن کی شریک بہن نے تمام بہنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا میں نے جب سے درس قرآن دینے والی ہماری بہن محترمہ سمیہ رمضان سے اس آیت کی تشریح سنی ہے یعنی تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے میرے غفلت کے پردے اتر گئے میں نے اس آیت کو اپنا شعار بنا لیا میں ہر کام سے پہلے اس آیت کو پڑھتی ہوں صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے میں ایک دن ایک مریضہ کی عیادت کے لیے گئی اسے اتنا سخت درد ہوتا تھا کہ ٹلنے کا نام نہ لیتا تھا میں نے اسے تسلی دی اور اسے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی میں نے اسے درخواست کی کہ وہ دفعہ مصیبت کے لیے صدقہ دے مریضہ نے کہا میں نے بہت صدقے دیے ہیں اور کسی کو بھی نہیں چھوڑا میں نے اللہ کے لیے صدقہ دیا اپنی گاؤں کی امام صاحب کو صدقہ دیا بلکہ میں نے ملک کے تمام مشہور اولیاء اللہ کے لیے صدقے بھیجے مگر فائدہ کوئی نہیں ہوا اس کی باتوں سے مجھے مصیبت کی جڑ مل گئی میں سمجھ گئی کہ خرابی کہاں ہے یہ عورت غفلت کا شکار ہے میں نے اسے اس غفلت سے نکالنے کا پختہ ارادہ کر لیا میں نے کہا صدقات تو صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہوتے ہیں اور جو صدقات غیر اللہ کے لیے ہوتے ہیں پروردگار انہیں قبول نہیں کرتا آپ خالصتاً اللہ کو پکاریں اس کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر شریک نہ کریں صرف تنہا وہی آپ کو شفا دینے پر قادر ہے میں اللہ کے نام پر آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اس اشاد الہی کے مطابق چلیں فقبد اللہ مخلصین اللہ الدین صرف اللہ سے مانگیں کسی اور سے مانگنے سے احتراز کریں اس کے ساتھ ساتھ دوا بھی جاری رکھیں تمام اسباب اختیار کریں اللہ کے حضور توبہ کریں اپنی نادانی و غفلت پر اللہ سے معذرت کریں ہر وقت اسی سے مانگیں دعا و التجا میں الحا و اصرار کریں کوئی آپ کو اللہ سے نہ پھیرنے پائے اس بیمار عورت نے وعدہ کیا کہ میری باتوں پر عمل کرے گی میں جب بھی اس سے ملنے جاتی ہر ملاقات پر اسے یاد دلاتی کہ ہمارے ماں بہن کیا طے پا چکا ہے وہ بھی اقرار کرتی کہ وہ اپنے عہد و پیمان پر قائم ہے میں رات کی تنہائیوں میں اس کے لیے بکثرت دعائیں کرتی کہ اللہ اس کی غفلت سے بھی اسے نجات دے اور دردوں سے بھی نجات دے یہ بہن دھیرے دھیرے بہتر ہونے لگی اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو گیا اسے تجربے سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے کتنا فریاد رس ہے کتنا دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے جتنا اس کے یقین میں اضافہ ہوا اتنا ہی اس کو جلد شفا ملی وہ اپنے ماضی پر نادم ہے اور اس کی تلافی کے لیے کثرت سے استغفار کرتی ہے حاجات اللہ پوری کرتا ہے یہ خاتون ہمارے درس قرآن کی مجلس میں تشریف لاتی ہیں انہوں نے ایک قابل رشک سر کام سر انجام دیا ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا اللہ تعالیٰ نے ہماری اس بہن کے ذریعے کئی عورتوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے روشناس کرا دیا ہے اور اب وہ سب قرآن کریم کی روشنی میں سفر زندگی طے کر رہی ہیں اس سعادت مند خاتون کی ملاقات اتفاقاً سرراہ عورتوں کے ایک گروپ سے ہوئی یہ عورتیں ملک کے ایک بڑے شہر جانا چاہتی تھیں انہیں معلوم ہوا تھا کہ وہاں ایک عورت رہتی ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہر کام کر سکتی ہیں بڑی بگڑی تقدیر بنا سکتی ہیں بیماروں کو صحت مریضوں کو شفا بے اولادوں کو اولاد اور بانج کو حاملہ بنا سکتی ہیں ملک کے دور دراز گوشوں سے عورتیں اس کے حضور حاضر ہوتی ہیں بلکہ عالم عرب سے بھی عورتیں اس کی شہرت سن کر وہاں جا پہنچتی ہیں عورتیں سینکڑوں کی تعداد میں اس کے گھر کے سامنے زمین پر بیٹھی رہتی ہیں عورتیں ساری رات زمین پر انتظار میں براجمان رہتی ہیں تاکہ صبح اس سے جلد مل سکیں یہ عورتیں اسی گاؤں کی رہنے والی تھی جس گاؤں میں میں درس قرآن کے لے گئی تھی اس خاتون نے اپنے گاؤں کی عورتوں سے جو اپنے گھروں سے نکل کر آمدہ بس تھیں کہا کیا آپ لوگ اس عہد و قرار کو بھول گئی ہیں یا جان بوجھ کر بھلا دیا ہے جو ہم نے اپنے گاؤں میں اس دن کیا تھا جب شہر سے محترمہ سمیہ رمضان درس کے لیے آئی تھی ہم سب نے اللہ مخلصین الدین کی آیت کے مطابق چلنے کا اقرار کیا تھا ایک عورت نے کہا ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ اس آیت کریمہ کے خلاف تو نہیں ہم جس نیک عورت کے پاس جا رہے ہیں وہ تو محض ایک سبب ہے کرنے والا تو اللہ ہے حقیقی وہی ہے میں نے کہا کیا وہ عورت غیب کے دعوے دار نہیں ہے کیا اس کا یہ دعویٰ نہیں کہ وہ بیمار کو شفا دینے پر قادر ہے دو شیزاؤں کی شادی کرا سکتی ہے بانج کو حاملہ بنا سکتی ہیں اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے کیا غیر اللہ کی طرف رجوع کرنا درست ہو سکتا ہے ادھر ہمیں حق تعالی وحد اللہ شریک کی قدرت پر اعتقاد ہے اور ادھر ہم انسانوں کے پاس مرادیں پانے کے لیے چل پڑتے ہیں یہ عورت لمبے چوڑے دعوے کرتی ہیں مگر اس کے پاس اتنا علم نہیں کہ وہ کسی کام کی اہل ہوتی وہ ڈاکٹر یا طبیبہ تو ہے نہیں کہ اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہو باقی رہا کنواریوں کی شادی کرانا تو یہ صرف اللہ واحد ہی کام ہے پھر آپ لوگ ایک طویل سفر کرنے کے بعد وہاں جائیں گی سفر کی مشقت برداشت کریں گی آپ لوگوں کا خیال بلکہ عقیدہ ہے کہ یہ عورت آپ کو نفع پہنچانے پر قادر ہے آپ وہاں جا کر اس سے اپنی حاجت مانگیں گی پھر اسے مال بھی دیں گی یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ سب کو اس عورت کی غیر معمولی قدرت پر یقین ہے حالانکہ اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں اس قسم کا عقیدہ رکھنا توحید کے منافی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹائیں ساتھ ساتھ اسباب ذرائع بھی کام میں لائیں ایسا کرنے سے ہمیں کچھ نقصان نہ ہوگا بلکہ ہمیں سفر کیے بغیر اور مال خرچ کیے بغیر فائدہ ہوگا اللہ سے امید رکھنا اسی کے حضور دست بدعا رہنا ہی ہمارا کام ہے جس عورت کی شادی کو ہوئے کئی سال ہو چکے تھے اور اب تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا میں ایک ڈاکٹر کو جانتی ہوں وہ بہت تجربہ کار ہے اور آپ جسے مرض کا خصوصی ماہر ہے میں آپ کو اس کے پاس لے جاؤں گی مگر اس کے لیے آپ کو اپنی دینی فرائض کی ادائی کا خصوصی اہتمام کرنا ہوگا نفلی عبادات زیادہ کرنا ہوگی سب نیک کام محض اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر کرنا ہوگا آپ کو رات کی خاموشی میں نماز فجر سے پہلے کچھ رکعتیں ادا کرنی ہوں گی اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی قادر ہے ڈاکٹر صاحب موصوف سے ملنے کے لیے میں پہلے سے وقت مختص کروا لوں گی اب ہمیں اللہ کا نام لے کر اپنے کام کو شروع کر دینا چاہیے بے اولاد عورت بولی سبحان اللہ مجھے افسوس ہے کہ میں آیت کریمہ سے غافل رہی اور اس عہد و پیما کو فراموش کر دیا جو ہم نے اپنے گاؤں میں درس قرآن کی تقریب میں کیا تھا انشاءاللہ اب اس آیت پر خاص طور پر عمل کروں گی مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اب میں اس ماں کی طرف متوجہ ہوئی جو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بے چین تھی میں نے اسے یاد دلایا کہ آخر اس کی بھی تو شادی ہوئی تھی کیا وہ شادی کو اتنا مشکل کام سمجھنے لگی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس جانے لگی ہے اس ماں نے کہا شیطان مردود نے مجھے بہکا دیا اللہ مجھے ابلیس لائن کے شر سے بچائے شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی اب میں زندگی بھر اس عورت کے پاس نہیں جاؤں گی اب اللہ کے حضور گر گڑاؤں گی اس کے حضور دعا کروں گی میں نے اس ماں سے کہا آپ اگر چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کی جلد شادی ہو جائے تو آپ اور آپ کامیاب دونوں زیادہ سے زیادہ نیکی کام کریں گے تقوی اختیار کریں گے جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کی کوئی سبیل پیدا کر دیتا ہے آپ سب اللہ سے مانگیں بیمار عورت سے میں نے عرض کیا قرآن کریم کی آیت پر آپ نے غور نہیں کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے وہ ایزا مریض تو فہو اشفین صورت الشعرا ایٹی اور جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے درد کی تکلیف میں مبتلا عورتیں جواب دیا اللہ کی قسم مجھے اتنا درد ہوتا ہے کہ مجھ ڈوبتی ہوئی کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہے میں نے کہا خواہ اس تنکے میں آپ کی ہلاکت ہی کیوں نہ ہو آپ کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے وہی آپ کو شفا دینے پر قادر ہے آپ صرف اللہ سے مانگیں صدق نیت اور خلوص دل سے اللہ مخلصین اللہ الدین کے ارشاد ربانی پر عمل کریں پھر ہم سب نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ ہم سب رات کے رات کی ایک مخصوص گھڑی میں اپنی اپنی گھر میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گی اللہ واحد واحد الاحد سے ملیں گی اسی سے درخواست طلب دعا اور التجا کریں گی میں ہر رات اللہ کے حضور گڑ گڑا کر و زاری سے رو رو کر دعائیں کرتی تھی کہ اللہ ہم سب کو زمر کی آیت فقبد اللہ مخلصین اللہ الدین پر عمل کرنے کی توفیق دے سب بہنوں ان کی مرادیں ملیں ادھر اللہ کی رحمت ہمارے انتظار میں تھی اب میں درس قرآن کی مجلس میں حاضر سب بہنوں کے بتانا چاہتی ہوں کہ جو عورت بے اولاد تھی استقرار حمل سے محروم تھی آج وہ یہاں میرے پاس بیٹی ہے اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہے جس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تھی وہ بھی آج میرے قریب بیٹی ہے میں اسے دلہنی کہوں گی اس کی شادی ہوئے چند ماہ گزرے ہیں اے دیکھیے محترمہ جن کے ہاتھ میں تسبیح ہے یہ بیمار تھیں دردوں سے نڈھال رہتی تھیں اب الحمدللہ یہ تندرست تھیں اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں شفا دی ہے مسجد میں بیٹھی تمام خواتین نے ان عورتوں کی طرف دیکھا جن کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا اب ہر عورت پورے یقین و اعتقاد کے ساتھ اللہ سے اپنی مرادیں مانگ رہی تھیں جن نکالنا اپنے مہمان کا میں نے پرجوش خیر مقدم کیا مگر وہ پریشان حال افسردہ خاطر اور غمگین تھی مجھے بالکل یاد نہیں کہ میں اس سے پہلے کب ملی ہوں بات صرف اتنی ہے کہ اس نے مجھ سے میرے گھر آ کر ملنے کا کہا تو میں نے اسے فوراں بلا لیا ابھی میں ارادہ ہی کر رہی تھی کہ اس کی قبیدہ خاطری اور افسردگی کا سبب دریافت کروں کہ مہمان خاتون نے کہا اللہ آپ کو معاف کرے آج سے چند ماہ پہلے آپ لیکچر دینے کے فوراً بعد درس گاہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں اگر اس دن آپ کو جلدی نہ ہوتی تو آپ میری بات سن تھی اگر اس دن مجھے آپ سے ملنے کا موقع مل جاتا اگر میں آپ سے مشورہ کر لیتی تو کچھ نہ ہوتا جو ہوا ہے میں نے اس کو دلاسا دیتے ہوئے کہا میری پیاری بہن اگر تو شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا آج کی بات کریں نئے دن نئی امید کی بات کریں سختی کے بعد آسانی آتی ہے تکلیف کے بعد آرام ملا کرتا ہے عصر کے بعد یسر ہے خاتون سن کر رونے لگی میں نے اس کو تسلی دی اس کے آنسو خشک کیے اسے کا اگلاس پلایا میں برابر اس کے دل جوئی کرتی رہی حتیٰ کے اوپر سکون ہو گئی اور اپنی داستان درد و غم سنانی شروع کی اس دن میں آپ سے ملنا چاہتی تھی اپنے بارے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتی تھی میری بیٹی بیمار تھی بہت زیادہ بیمار میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ میں اسے ایک مشہور پیر کے پاس لے جاؤں وہ پیر جعلی تھا میں نے اپنی مجبوری نادانی کم علمی کم تجربہ کاری اور کسی صاحب علم کے مشوروں مشورے و نصیحت کے لیے دستیاب نہ ہو سکنے کی بنا پر گھر والوں کی بات مان لی ہم اپنی بیٹی کو اس جعلی پیر کے پاس لے گئے اس پیر نے عجیب بات کہی تیری بیٹی بیمار ہے اس کی بیماری کا سبب تو خود ہے تو جو اس کی ماں ہے ایک جن تیرے وجود کے اندر داخل ہے جو تیری بیٹی کو بیمار کیے ہوئے اگر تو اپنی بیٹی کو شفا شفا و صحت دلانا چاہتی ہے اسے تندرست دیکھنا چاہتی ہے تو پھر تیرے وجود سے وہ جن نکالنا پڑے گا یہ بات سن کر میں نے فوراً کہا یہ تو دھوکہ ہے فراڈ کرنے والا ہے دجال ہے خاتون نے مسکرا کر کہا کاش میں یہ الفاظ اس روز آپ کے منہ سے سن لیتی جس دن میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتی تھی مگر افسوس کے الفاظ نہ میں نے آپ سے سنے نہ کسی اور سے اس جوالی پیر کی بات ہم سب نے مان لی میرے گھر والوں اور میں نے اس عامل کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ وہ فلاں روز ہمارے گھر آئے گا تاکہ وہ میرے وجود سے جن نکالنے کی کارروائی کرے وہ مقررہ دن اور وقت پر آ پہنچا اس نے آتے مختلف ہدایت دیں اس نے بتایا کہ وہ بچی کی ماں کے ساتھ تنہا کمرے میں داخل ہوگا کیونکہ یہ جن بہت طاقتور ہے اس لیے آئین ممکن ہے کہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ کر مشتعل ہو جائے اور کسی کو نقصان پہنچا دے اس نے یہ بھی بتایا کہ عامل اور جن کے مابین سخت مورکہ آرائی کا اندیشہ ہے اس لیے اگر آپ مریض بچی کی ماں کی چیخیں سنیں تو گھبرائیں نہیں یہ دراصل جن کی چیخیں ہوں گی اس وقت کوئی اندر آنے یا مداخلت کی کوشش نہ کرے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی دخل اندازی سے ماں کو کوئی نقصان پہنچے اس کی زندگی کو خطرہ پیش آ جائے یہ بھی ممکن ہے کہ جن دخل دیے دینے والے کو پکڑ لے میرے سادہ لوگ گھر والوں نے عامل کی ہر بات مان لی اور اسے مکمل فرما برداری کا یقین دلایا انہوں نے اسے میرے ساتھ تنہائی میں داخل ہونے کی اجازت دے دی اسے یہ بھی کہہ دیا کہ دروازہ اندر سے بند کر لے میں اس وقت خوف زدہ اور پریشان تھی کہ دیکھو میرے ساتھ کیا پیش آتا ہے ہی میرا خوف اور میری پریشانی سخت گھبراہٹ میں بدل گئی جب مجھے اس عامل کے حقیقی ارادوں کا پتہ چلا وہ دراصل چاہتا تھا کہ تنہائی سے فائدہ اٹھائے مگر میں نے شدید مزاحمت کی اور پوری قوت سے اسے دھکا دیا دروازہ کھولا اور میں روتی ہوئی باہر نکل آئی میرا حجاب کشمکش میں اتر گیا اگر میں باہر بھاگنے میں دیر کرتی تو میرے کپڑے بھی پھٹ جاتے قدرتی طور پر میرے گھر والوں نے اسے عامل اور جن کے مابین لڑائی سمجھا میں نے بھی بہتر یہی سمجھا کہ اپنے گھر والوں کو اصل حقیقت پر مطلع نہ کروں تاکہ میرا خواب میرے بارے میں کسی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو اس باہمت خاتون کی یہ بات سن کر میں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے اسے بتایا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ ایک کہانی ہے جو بیسوں سالوں سے دہرائی جا رہی ہے یہ کہانی ہوتی بہت ہے مگر سامنے بہت تھوڑی آتی ہے آپ اللہ کا شکر کیجیے کہ سلامت رہیں اور اس مکار و دغاباز عامل کی حقیقی نیت کو سمجھ گئیں آپ نے دلیری سے کام لیا ہے آپ آئندہ درس قرآن سننے ضرور تشریف لائیے میں مسجد میں آپ کا انتظار کروں گی میں نے ناملوں جولی پیروں اور دھوکہ بازوں کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا میں اس خطرناک و مہلک توہم پرستی کے خلاف ایک زبردست مہم چلانے جا رہی تھی آئندہ درس قرآن کا موضوع عالم جنات تھا وہ عالم نامعلوم جس کے بارے میں ہم انسان بہت کم جانتے ہیں بلکہ جو کچھ قرآن و حدیث میں آیا ہے اسے بھی صحیح نہیں سمجھ پائے قرآن و سنت میں جنات کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہی حق ہے اس کے معاشرہ زیادہ تر قیاس آرائیاں اور خرافات ہیں جنوں کے موضوع پر درس قرآن ہوا تو حاضرین نے حیران ہو کر بڑی توجہ سے سنا بہت دلچسپی لی وہ درس سننے میں اتنی مہو اور منہمک تھیں کہ کسی کے حرکت کرنے کی آواز تک نہیں آ رہی تھی اختتام درس کے بعد حس معمول جو آیات عمل کے لیے منتخب ہوئیں وہ تھی صورت العراف کی آیت 27 اور صبا کی 14 ان دونوں آیتوں سے یہ دو حقیقتیں بالکل واضح تھیں پہلی جنات ہمیں دیکھتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے دوسرا جنات علم غیب نہیں رکھتے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج من عنہما لباسہما سوآتہما انہو 27 اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اس اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولیں وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے دوسری آیت فلما قدینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہی الا دابت الارض تاکلو من سعتہو فلما خر خر تبیرت الجن ان لو کانو یعلمون الغیب یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین سورة الصبات 14 پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے آسا کو کھا رہا تھا اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے میں نے عرض کیا کہ اب کی بار ہم کو نہ صرف اپنے اعضاء و جوارے اور ہوا سے ان دونوں آیتوں سے واضح ہونے والی حقیقت پر عمل کرنا ہے بلکہ اپنے معاشرے کے تمام لوگوں کی بھی اس سے خبردار کرنا ہے تاکہ علم و دانش کی روشنی پھیلے خرافات کے اندھیرے چھٹ جائے اور دجالوں شعبدہ بازوں اور شہود پرستوں کے لیے کام کرنا ناممکن ہو جائے یہ بھی طے پایا کہ آئندہ درس میں بہنیں اپنے تجربات بیان کریں گی جس دن درس قرآن ہونا تھا اس سے پہلی رات میرے فون کی گھنٹی بجی ریسیور اٹھایا تو معلوم ہوا کہ بہن اپنا تجربہ بیان کرنا چاہتی ہیں وہ درس کے وقت کا بھی انتظار نہ کر سکی چنانچہ اس نے بتایا آپ کا درس سنتے ہی میں مسجد سے نکلی تو اپنی ایک سہیلی کے گھر کا راستہ لیا اس سہیلی کی عادت تھی کہ وہ ہمیں جنوں اور دیویوں کے بارے میں جھوٹے واقعات سناتی تھی ہم اپنی نادانی سے اس کی باتوں اور کہانیوں کو سچ سمجھتے رہے وہ کہتی تھی کہ وہ جنوں کو دیکھتی ہے ان سے باتیں کرتی ہیں اور ان کے ساتھ اس کے کئی معاملات ہیں بلکہ اس کا ایک بھائی بھی ایک جنی ہے سے شادی شدہ ہے وہ ہمیں اس جن کے بارے میں بتاتی کہ سفید کپڑے پہن کر اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے اس نے ہمیں ایک اور جن کے بارے میں بتایا کہ اس کی ٹانگیں بکری کی طرح ہیں میں جب اس سے کہانیاں سن کر گھر آتی تھی تو سخت خوف زدہ ہوتی تھی مجھے اپنے ارد گرد سے خوف محسوس ہوتا تھا حتیٰ کہ میں اپنے خیال سے بھی سہم جاتی تھی میری سہیلیوں کا بھی یہی حال تھا ہم سب کتاب و سنت سے لا علم اور بے خبر ہونے کی وجہ سے اس کی باتوں کو درست سمجھتے تھے مگر جب آپ نے گزشتہ دس قرآن میں یہ بتایا کہ انسان جنات کو نہیں سمجھ نہیں دیکھ سکتے اور جنوں کو علم غیب نہیں ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے روشنی کی ایک کرن میرے وجود میں سما گئی ہے اور جہالت ختم ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے والد محترم کی بات یاد آ گئی جو اکثر کہا کرتے تھے کہ علم نور ہے آپ آپ کا کا درس درس قرآن قرآن سننے سننے کے کے بعد بعد میں میں سیاسی اپنی سہیلی کے پاس چلی گئی اس دفعہ میں خوف و دہشت اور مرغوبیت کے ساتھ اس کے گھر نہیں جا رہی تھی اب تو میں یقین علم اور اعتماد کے ساتھ جا رہی تھی ملاقات ہونے پر میں نے بلا توقف کے کہا مجھے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ ہم جنات کو بالکل نہیں دیکھ سکتے آپ جو یہ کہتی ہیں کہ آپ جن دیکھتی ہیں یہ محض آپ کے خیالات ہیں ان خیالات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے اسے قرآن شریف کی آیات سنائی اور کہا کہ آئندہ اس قسم کی باتیں کیا نہ کرے اور خرافات بیان نہ کرے پھر میں نے اسے کہا آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ سچی ہیں یا اللہ کی کتاب اس نے فوراً جواب دیا اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے تاہم میں کئی چیزیں دیکھتی ہوں میں فوراً بھاپ گئی کہ اس کو وقتاً فوقتاً بے ہوشی اور مرگی کے دورے پڑتے رہتے ہیں یہ خیال آتے میں نے بڑی شفقت و محبت سے اسے کہا میری پیاری بہن آپ کو کسی ماہر نفسیات سے ضرور اور جلد ملنا چاہیے تاخیر نہ کریں کہیں آپ کی حالت زیادہ خراب نہ ہو جائے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نفسیاتی علاج سے آپ جلد صحت مند ہو جائیں گی میرے اسرار پر وہ اس شرط پر علاج کرانے پر رضامند ہو گئی کہ میں کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کروں تاکہ لوگ اسے نفسیاتی مریضہ نہ سمجھنے لگے میں نے اس کی شرط قبول کر لی اور اپنی طرف سے یہ پابندی عائد کر دی کہ وہ آپ پہلے کی طرح خرافات بیان کرنے سے اجتناب کرے گی اس نے وعدہ کر لیا اگلی صبح بیس سال کی ایک لڑکی پہلے سے ملاقات کا وقت طے کیے بغیر مجھ سے ملنے آئی اس نے شرماتے ہوئے کہا میں آپ کے سامنے اپنا ایک راز رکھنا چاہتی ہوں اس راز نے مجھے بے چین اور بے قرار کیا ہوا ہے اور میرا سکون غارت کر رکھا ہے میں آپ کے پاس رہنمائی کے لیے حاضر بھی ہوں میں نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف کرے گا یا نہیں میں اپنے والدین کے خلاف ایک بڑے گناہ یعنی گستاخ کی مرتکب بھی ہوں میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں زیادہ لاڈ پیار نے مجھے والدین کا گستاخ بنا دیا ہے میں ان کے سامنے چیختی چلاتی بلکہ انہیں ڈانٹتی بھی تھی میں ان کی حکم عدولی کرتی مجھے جو بھی کام کہتے میں اس کے خلاف کرتی میں گھر کے کام کاج میں اپنے والدہ کا ہرگز ہاتھ نہ بٹاتی بلکہ والدہ کے ساتھ ہمیشہ سختی سے پیش آتی میں اپنے ابا کا مذاق اڑاتی جب گھر میں لوگ ملنے آئے ہوتے تو تب بھی میں اپنے والد کا مذاق اڑاتی مجھے ان کی بڑی عمر کا بھی خیال نہیں آتا نہ ان کی شرافت کا لحاظ کرتی میرا ان کے ساتھ یہ رویہ تھا مگر والدین مجھ سے بے حد پیار کرتے ان کی محبت میں کمی نہیں آئی ایک دن ابا گھر آئے تو ان کے ساتھ میں نے ایک اجنبی آدمی دیکھا دراصل میرے والدین چاہتے تھے کہ جتنا بھی خرچ ہو جائے مال کی پرواہ نہیں مگر میرا جن نکل جائے یہ اجنبی صاحب میرے وجود سے جن کو الگ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے میں دلی دل میں مسکرائی اور جن والے ڈرامے کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا جن نکالنے والے صاحب کے سامنے بیٹھنے سے میں نے انکار نہ کیا اس نے میرے قریب بیٹھ کر عجیب و نامانوس جملے بولنے شروع کر دیے وہ بیچ بیچ میں قرآن آیت کے کچھ حصے بھی ملا دیتا تھا وہ قرآن آیات کو بھی درست طریقے سے نہیں پڑھ سکتا تھا میں نے دل ہی دل میں سب کا مذاق اڑانے کا فیصلہ کر لیا چندی لمحوں بعد میں نے اپنا لہجہ بدل لیا جب وہ وہ گھبرایا تو ایک بار تو میری ہنسی چھوٹنے لگی مگر میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا کیونکہ ایک دم کھل کھلا کر ہنسنے سے سارا کھیل چوپٹ ہو جاتا اپنے آپ پر ضبط پانے کے بعد میں نے اپنی آواز مزید سخت و کرخت کر لی میں نے کچھ محمل و فضول الفاظ بولنا شروع کر دیے یہ دیکھ کر میری امی غم میں رونے لگیں پہلے تو مجھے صرف غستاخ سمجھتی تھیں اب انہوں نے مجھے جن زدہ بھی سمجھنا شروع کر دیا میرے ابا نے شفقت فدری سے بے قرار ہو کر مجھے اپنے قریب کرنا چاہا مگر میری نظر اس وقت بابا جنات کی چھڑی پر پڑی وہ اس چھڑی سے بیماروں کو پیٹتا تھا اور یہ تاثر دیتا تھا کہ کسی انسان کو نہیں بلکہ جن کو پیٹ رہا ہے اس چھڑی کے مار سے کتنے مرد عورتیں نوجوان لڑکیاں اور لڑکے بری طرح متاثر ہوئے تھے اور نفسیاتی مریض بن چکے تھے تو جو ہی میری نظر چھڑی پر پڑی میں نے اس کے ہاتھ سے چھڑی چھین لی اب میں نے سب کی پٹائی کی ماں باپ جن نکالنے والا سبھی میرے زد میں تھے وہ چیختے چلاتے اور روتے تھے مگر میرا دل پتھر کی مانند ہو چکا تھا اس واقعے کے بعد ماں باپ پریشان تھے اور پہلے سے بڑھ کر میرا ہر مطالبہ مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو میرے والدین کی حالت پر رحم آیا اس نے مجھے آپ لوگوں کے حلقہ درس میں شرکت کی توفیق دی میں بہت تیزی سے بدل گئی والدین کے ساتھ غصہ کی حکم دولی ضد وغیرہ سب کچھ چھوڑ دیا میں نے آیات آیات زیر درس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیا آپ نے پچھلے ہفتے جنات کے متعلق جو کچھ بتایا اس نے میری آنکھیں کھول دیں میں اپنے والدین کے ساتھ جو گستاخی کر رہی کرتی رہی ہوں اسے تو شاید اللہ تعالیٰ معاف فرما دے مگر میں نے انہیں جو چھڑی سے پیٹا ہے اسے معاف نہ کرے گا مجھ سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا ہے میں بہت پریشان ہوں آپ للہ میری مدد کیجئے کیا اللہ میری اتنے بڑے جرم کو معاف فرما دے گا میں نے اسے تلقین کی آپ صدق دل سے توبہ کریں والدین سے حسن سلوک کریں ان کی خدمت کریں اس لڑکی نے مزید بتایا میرے ماں باپ نے میری بدلی ہوئی حالت دیکھی تو اسے عامل کا کرشمہ قرار دیا وہ دونوں اس کے پاس شکرانے کے رقم اور تحاف لے کر جا رہے تھے میں نے انہیں بتایا کہ مجھے اللہ نے قرآن سے درست کیا ہے وہ عامل تو فراڈی اور نوسر باز تھا میں نے اپنے والدین سے کہا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ رقم کسی مستحق کو دیں قرآن آیات پر عمل کرنے سے انشاءاللہ توہم پرستی جہالت اور شعب بازی کے بادل چھٹ جائیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی نوربحا صورت الزمر غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں یہ بات پہلے عرض کر چکی ہوں کہ ہمارے ہاں درس قرآن روایت طریقے سے بالکل مختلف ہوتا ہے پہلے آیات زیر درس کا تفصیلی تعارف پیش کیا جاتا ہے یعنی ان کی تفصیل بیان ہوتی ہے ان آیات سے اگر فقہی احکام متعلق ہوں تو انہیں پیش کیا جاتا ہے شان نزول اور اسباب نزول پر گفتگو کی جاتی ہے آیات محکم ہیں یا متشابہ ناسخ ہیں یا منسوخ اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے پھر آیات زیر درس اگر آسانی سے حفظ ہو سکیں تو انہیں حفظ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تلاوت کے احکام و آداب سکھائے جاتے ہیں پھر سب سے آخر میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ ان آیات پر کیسے عمل کرنا ہے آئندہ درس میں عمل درآمد کے دوران پیش آنے والے تجربات سنے جاتے ہیں بعض اوقات قرآنی علوم کے ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی جاتی ہیں علم و معرفت سے لگاؤ رکھنے والی خواتین اور لڑکیاں باہمی محبت و معدت کے ماحول سے قرآن دسترخوان سے سیر ہوتی ہیں ہم نے علم تجوید و قرآد کے ایک ماہر سے التماس کی کہ وہ ہمارے درس میں آ کر اس علم کے اصول و قواعد کی تعلیم دیں تاکہ تلاوت درست اور صحیح ہو سکے قاری صاحب تشریف لانے لگے شرکا بہت خوش تھیں اور علم تجوید کے قواعد کے مطابق قرآن شریف بہتر طور پر پڑھنے کے قابل ہو رہی تھیں روز بروز ان کے علم میں اضافہ ہو رہا تھا ان کی زبانیں اور گلے تجوید کے اصول و ضوابط کے مطابق حرکت کر رہے تھے قاری صاحب اپنے فن کے ماہر تھے مگر ان میں ایک خرابی یہ تھی کہ وہ دوران درس ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے تھے وہ مزارات کی اہمیت اور اصحاب مزارات کی تقدیس میں مبالغے سے کام لیتے تھے شرکائے درس ان کی مبالغہ آرائی کو ناپسند کرتی تھی کیونکہ انہیں قبروں کی زیارت کے احکام و آداب اچھی طرح معلوم تھے تاہم خواتین کی ناپسند ابھی تک اکتاٹ و بیزاری کے درجے میں نہ پہنچی تھی کیونکہ انہیں معلم تجوید کے علم و فن سے استفادہ زیادہ عزیز تھا لہٰذا ان کی ان باتوں کو صبر و برداشت سے سنتی یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا حتیٰ کہ ایک دن قاری صاحب نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ خواتین کا برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور نوبت بحث و بحثہ اور تکرار تک جا پہنچی قاری صاحب ایک پیر صاحب کے عقیدت مند تھے وہ پہلے بھی ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے مگر اس دن انہوں نے اپنے شیخ کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دی یہاں تک کہہ دیا کہ میرے پیر صاحب تو غیب کا علم بھی جانتے ہیں نکاح کے بعد حضرت نے دولہا اور دلہن کی تاریخ پیدائش دریافت فرمائی پھر آپ نے ایک کاغذ پر اپنے قلم سے کچھ لکھا کچھ حساب کیا اور دولہا کو ایک طرف لے جا کر کہا آپ کی اس شادی کا انجام ناکامی ہے آپ جلد ہی دلہن کو طلاق دے دیں گے دلہا نے حضرت پیر صاحب کو بنظر حقارت دیکھا اور آپ کے ارشاد کی کچھ پرواہ نہیں کی ابھی چند ہی ماہ گزرے تھے کہ اس دلہا نے اپنی دلہن کو طلاق دے دی اب اس دلہا نے دوبارہ شادی کا ارادہ کیا تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ حضرت کچھ حساب کتاب کر کے یہ بتائیں کہ دوسری شادی اور دلہن کا انجام کیا ہوگا قاری صاحب جب یہ واقعہ بیان کر چکے تو میں نے حاضرین کی طرف دیکھا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ انتہائی افسردہ اور پریشان خاطر ہوں میں نے معلم تجوید پر نگاہ ٹالی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے وہ اپنی واضح کامیابی اور دندان شکن دلیل پر مسحور تھے انہوں نے گویا یہ ثابت کر دیا تھا کہ ان کے حضرت صاحب کو علم غیب حاصل ہے ادھر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مسجد کے ستون کانپ رہے ہیں اور استاد قرآت کی اس دعوت کی تردید میں کتاب اللہ کی آیات پڑھنے کے لیے قرار ہیں وہ گویا زبان حال سے اس قاری یہ قرآن کے من گھڑت اور جھوٹے بیان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں میں نے با آواز بلند یہ آیت پڑھی عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبی احدا سورة الجن 26 وہ عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا تجوید کے مدرس نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا اس نے چیلنج کرنے والے انداز میں چلا کر کہا پوری آیت پڑھو اس پر میں نے کہا اللہ منر تدا من رسول اللہ من ارتدى من يسلك من رسولات كل شيء عددا سورة الجن 27-28 سوائے رسول کی جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن کر رکھا ہے اس پر قاری صاحب نے انتہائی نفرت سے کہا تم نے دیکھا میں نے بڑے وصوع کو اطمینان سے جواب دیا یاد رکھیے آپ کے پیر صاحب ہوں یا کوئی اور نجومی عمل کرنے والے قسمت کا حال بتانے والے ہند سے لکھ کر حساب کتاب کرنے والے ان میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے برگزیدہ وہ منتخب کردہ رسول ہے کہ اللہ اپنے علم غیب میں سے کچھ سے انہیں سرفراز فرماتا ہے جو واقعہ آپ نے بیان کیا اگر یہ سچا بھی ہو تو یہ آپ کے پیر صاحب کی غیب دانی کا ثبوت نہیں بلکہ محض ایک گمان ہے گمان کبھی درست ہو جاتا ہے اور کبھی غلط ثابت ہوتا ہے لوگوں کے مستقبل کے بارے میں اس قسم کے تکے اور تخمین افطرا کے سوا کچھ نہیں ہے سن کر اس آدمی کو سخت غصہ آیا غصے سے اس کا بدن کانپ رہا تھا اس نے انتہائی بلند آواز میں چیخ کر کہا میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ میرے پیر و مرشد کی شان میں گستاخی کریں اور میرے سامنے ان کی توہین کریں اب قاری غصے سے بےتاب ہو کر سے جھاگ نکال رہا تھا مسجد کے احترام کی پیش نظر میں نے خاموش رہنے کو ہی ترجیح دی قاری صاحب نے کہا مجھے اجازت دے دیجیے مجھے اس وقت کہیں کام کے لیے جانا ہے کسی سے وعدہ کر رکھا ہے تاخیر نہ ہو جائے معلم تجوید کی جانے کے بعد میرے حافظی کی اسکرین پر بہت سے نقوش ابھرنے لگے مجھے شاعر کا یہ شعر یاد آیا جس کا ترجمہ ہے اگر نجومی میری پیدائش کا ذائچہ بنائے اور دیکھ لے تو وہ میرے بارے میں ڈوب کر مرنے کا فیصلہ کرے گا نجومی سے طوفان کی صبح کہہ دیجیے کہ کیا سارے لوگ ڈوبنے والے ستارے ہی کے حساب سے پیدا ہوئے تھے اس کے ساتھ میں مجھے نہرواں کا واقعہ وہ یاد آیا جو صحیح مسلم میں درج ہے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے کوچ کا حکم دیا تو مسافر بن عوف نے عرض کیا یا امیر المومنین آپ اس گھڑی کچھ نہ فرمائیں بلکہ دن کی تین گھڑیاں گزر جائیں تو اس وقت کچھ فرمائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں جواب دیا آپ اگر اس وقت کچھ کریں گے تو آپ اور آپ کے ہمراہیوں کو تکلیف تکلیف و مصیبت سے واسطہ پڑے گا اور سخت و نقصان پہنچے گا اور اگر آپ میری تجویز کردہ گھڑی پر کوچ کریں گے تو آپ کو فتح نصیب ہوگی اور آپ کی تمنا پوری ہوگی یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجومی نہیں تھے اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم میں سے کوئی نجومی ہے جس کسی نے تمہاری بات کو سچ جانا میں اسے ان لوگوں میں شمار کروں گا جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو کارساز سمجھ لیتے ہیں اے اللہ تیری فال کے سوا کوئی فال نہیں اور تیری خیر کے سوا کوئی خیر نہیں پھر آپ نے مسافر بن عوف سے اختاب کرتے ہوئے فرمایا ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں تیرے مشورے کے خلاف چلتے ہیں اور ہم اسی وقت روانہ ہوں گے جس وقت چلنے سے تو نے ہمیں رکنے کو کہا ہے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکریوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے لوگو علم نجوم مت سیکھو ہاں صرف اتنا سیکھو جس سے تم خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ تلاش کر سکو یاد رکھو کہ نجومی جادوگر کی مانند ہے اور جادوگر کافر کی مانند جہنم کی آگ میں ہوگا اے مسافر بن عوف اللہ کی قسم اگر مجھے اطلاع ملی کہ تو ستاروں میں دلچسپی لے رہا ہے اور پھر نجومیوں کی طرح کام کر رہا ہے تو میں تجھے قید میں رکھوں گا جب تک تو زندہ ہے اور میں زندہ ہوں میں اپنے اختیارات سے کام لے کر تجھے تمام عطیات سے بھی محروم رکھوں گا خطاب کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت پوچھ کیا جس وقت پوچھ نہ کرنے کا آپ کو مشورہ دیا گیا تھا دشمن سے مقابلہ ہوا اور انہیں تحس تحس کر دیا لڑائی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل لشکر سے فرمایا اے لوگو اللہ پر توکل کرو اور اس پر بھروسہ کرو اللہ دوسروں کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہوگا اس کے ساتھ ہی مجھے خلیفہ معتصم اللہ کا وہ واقعہ یاد آ گیا موتسن نے ایک مسلمان عورت کی بے ادبی کا بدلہ لینے کے لیے جس نے وہ کہہ کر اسے پکارا تھا اور کی عدالت میں رومیوں کی عداوت اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا بدلہ لینے کے امور چڑھائی کا فیصلہ کر لیا اس نے لشکر تیاری اور کوچ کا حکم دے دیا نجومیوں نے حسب عادت خلیفہ کے مقرر کردہ وقت پر لشکر کی کوچ کرنے کی مخالفت کی کیونکہ یہ گھڑی نحس تھی سعد نہ تھی ان کے حساب سے غیر مناسب تھی مگر خلیفہ نے نجومیوں کی بات کی پرواہ کیے بغیر اسی وقت کا حکم دیا لشکر کی قیادت کیے اور اموریہ فتح کیا رومیوں کو ذلت عامل شکست ہوئی مجھے یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ ہمارے مدرس سے تجوید کی اولاد نہیں ہے اس کی بیوی مسلسل زیر علاج ہے میں نے سوچا کہ اگر قاری صاحب کے پیر کو علم غیب ہے تو انہوں نے اسے اس عورت سے شادی کرنے سے کیوں نہیں روکا میں اپنی سوچ سے باہر آئی حاضرین کو دیکھا وہ حیرت زدہ اور گو مگو کی کیفیت میں تھی ایک طرف ان کا علم غیر کے بارے میں قرآن و سنت پر مبنی علم تھا اور دوسری طرف استاد تجوید کا تجربہ اور دعوت تھا میں نے اس و ضبط کو ختم کرنے کا فوری فیصلہ کیا ان سے گفتگو شروع کی پہلے میں نے انہیں بتایا کہ میں کیا سوچ رہی تھی میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ اس ارشادی الہی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کلّا املی کل نفسی نف مسنی خیر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا سورہ عراف ون ایٹی ایٹ تمام خواتین نے بیک زبان جواب دیا اللہ بزرگ و برتر نے سچ فرمایا ہے ایک خاتون نے کہا بعض علم غیب کے دعوے دار کہتے ہیں کہ نہیں غیب کا علم جنات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے میں نے اس کی تردید میں آیت پڑھی فلما قدینہ علیہ الموت ما دلہم علی موتہی الا دابت الارض تاکل من سطہ فلما خر تبینت تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المحین سورہ سبا فورٹین پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ نہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے آسا کو کھا رہا تھا اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے میں نے عرض کیا جنات غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے مگر اللہ نے ان کا جھوٹ کھول دیا اور انہیں رسوا کر دیا مگر افسوس کے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اب تک جنوں اور دھوکے بازوں کے ان دعووں کو درست سمجھتے ہیں اور اللہ سبحانہ کے کلام سے چشم پوشی کر لیتے ہیں دیکھی سیدنا نو علیہ السلام اللہ کے نبی و رسول ہیں اس کے باوجود وہی الہی کے ماسوا کسی بھی طرح سے معرفت غیب کی اپنی ذات سے نفی کرتے ہیں ولا خزائن اللہ ولا اقول سورہ ہود 31 اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں میں نے حاضرین کے چہروں پر سکون و اطمینان محسوس کیا اس لیے کہ آیت الہی اس قدر واضح اور قاطع ہیں کہ شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں قرآت و تجوید کے مدرس جب اگلے درس میں تشریف لائے اور دوران درس حس معمول حکایات و واقعات اور قصے بیان کرنے شروع کیے تو کسی نے بھی ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنا خواتین کو اگر استاد کا احترام ملحوظ نہ ہوتا تو شاید قاری صاحب کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا قاری صاحب جب تشریف لے گئے تو تمام خواتین نے سخت بیزاری کا اظہار کیا اور درخواست کی کہ انہیں اس عمر کا پابند کر دیا جائے تو آئندہ اس قسم کے خلاف خلاف قرآن واقعات بیان نہ کرے نہ ہی اپنی انتہا پسندانہ نظریات کا پرچار کرے میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ ہمارے عمل کے لیے یہ آیت ہوگی عالم الغیب فلا یوزی علی ہی احدا سور جن 26 وعالم وہ عالم اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا تمام حاضری نے میری بھرپور تائید کی ایک خاتون کہا ہو سکتا ہے کہ قاری صاحب اور اس عماش کے دیگر لوگ اپنے دعووں کو حقیقت سمجھتے ہوں ایک اور خاتون بولی میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو دیکھتے اور ان سے بات چیت کرتے ہیں کئی تو اس حد تک جسارت کرتے ہیں کہ عرش الہی کو دیکھنے کا تصور کرتے ہیں تمام خواتین نے مدرس تجوید کے خیالات سے بحیثیت مجموعی اظہار بیزاری کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہم آئندہ قاری موصوب کی خدمات سے استفادہ نہیں کریں گی بلا شبہ اپنے فن کے ماہر ہیں مگر علم کسی خاص شخص یا طبقے تک محدود نہیں چنانچہ آئندہ درس میں خلاط و تجوید سکھلانے کے لیے کسی ایک ایسی خاتون تشریف لائیں جو اس فن میں ماہر تھیں اولاد کے لیے دعا اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کئی کالجوں اور مختلف زبانیں سکھانے والے اداروں میں قرآن کریم کی آیات کو عملی شکل دینے کے موضوع پر لیکچر اور دروسی قرآن کا موقع ملا طالبات اور معلومات کی کچی خاصی تعداد نے مثبت عمل ظاہر کیا ان دروس کی برکت سے طالبات اور معلومات کے مابین قریبی تعلقات قائم ہوئے تعلیمی مصروفیات بھی اس تعلق قلبی میں حائل نہ ہو سکی حتیٰ کہ طالبات جب تعلیم سے فارغ ہو کر عملی زندگی میں آئیں تو بھی یہ تعلقات بحال رہے کئی ایک نے شادی کے بعد بھی ان تعلقات کو برقرار رکھا میری ایک طالبہ کو شادی کے بعد ایک بڑے نفسیاتی خلفشار سے دوچار ہونا پڑا شادی میں پانچ برس بیت چکے تھے مگر اب تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی اس کا خامد اپنے والدین کا اکلوتا تھا اس لیے اس کی سسر اور ساس اور دیگر قریبی رشتہ دار ہمیشہ اولاد کا ذکر حسرت سے کرتے ان کے چہروں پر گویا یہ مطالبہ تحریر تھا کہ ان کے بہو کے ہاں اولاد ہونی چاہیے اولاد کا نہ ہونا اس کا سب سے بڑا دکھ تھا یہی اس کی فکر کا محور تھا ایک دن تو اس کے ساس و سسر نے زبان سے برملا کہہ دیا کہ اگر اس کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو ان کی نسل نہ چلے گی اور وہ گوشے گمنامی میں جا پڑیں گے دونوں نے اپنی بہو سے مشاعرتاً کا مطالبہ کیا اس ابتدا میں تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے مشاعرہ کیا چیز ہے یہ عمل حلال ہے یا حرام بلاخر وہ میرے پاس آئیں تو میں نے اسے بتایا کہ مشاعرہ ایک قسم کا ٹونا ٹوٹکا ہے اس کے کئی طریقے ہیں عوام سمجھتے ہیں کہ جب خاص حالات میں کوئی عورت بانجھ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی بانجھ عورت ملنے کے لیے آئی تھی جس کی نحوست کی وجہ سے وہ بھی بچے جننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہے بانجھ پن دور کرنے کا ایک ٹوٹ ٹوٹکا یہ بھی ہے کہ شوہر عورت کو خاص قسم کی سبزیاں اور ترکاریاں دی جائیں اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک مخصوص حیت پر جسے توہم فرست لوگ تعین کرتے ہیں شور اپنی بانج بیوی کے پاس جاتا ہے غرض یہ کہ اس قسم کے طریقے اختیار کرنے کو عرب عوام مشاہرہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی تائید میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی میں نے اس خاتون کو بتایا کہ آپ سے جس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ خرافات ہے یہ سب جھوٹ اور باطل ہیں شیطان اسے لوگوں کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے افسوس کے اس قسم کی خرافات عام لوگوں کے عقائد کا جز بن چکی ہیں میری یہ بات سن کر اولاد کی متمنی میری یہ طالبہ رونے لگی اور ذرا سنبھلی تو کہا آپ جانتی ہیں کہ مجھے ماں بننے کی شدید خواہش ہے اگر میں ان لوگوں کی بات مان لوں تو بھی میرا کچھ نقصان نہ ہوگا اب تو میری یہ حالت ہے جیسے میں رات کے وقت قبرستان میں چل رہی ہوں یا میں نے اس کی بات کاٹ کر اسے دلاسا اور تشفی دیتے ہوئے کہا آپ یہ مت کہیں کہ آپ کا نقصان نہ ہوگا آپ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ حق پر ثابت قدمی ترک کر کے باطل کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گی نجات کی امید پر ہلاکت کا راستہ اختیار کرنا کہاں کی دانش مندی ہے میری عزیزہ امید صرف اللہ اکتا واحد پر رکھو صرف اور صرف اللہ ہی اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ آپ کی تمنا پوری کرے غیر اللہ سے یہ امید رکھنا سراسر نادانی اور عدم توقل کی نشانی ہے پھر آپ جو کچھ گھر والوں کے کہنے پر کرنے جا رہی ہیں یہ علاج بھی تو نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ آپ کی ایمان بلحق کو جاننا چاہتا ہے آپ کے اخلاص کو دیکھنا چاہتا ہے کیا آپ صرف اللہ سے دعائیں کرتی ہیں یا نہیں اللہ سبحانہ اس کا جائزہ لینا چاہتا ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ عالم الغیب ہے دلوں کے بھید جانتا ہے اس ابتلا آزمائش اور جانچ کا مقصد و منشا یہ ہے کہ آپ کی خوبیوں اور خامیوں کو آپ پر واضح کر دیا جائے تاکہ آپ کو اپنی اصل حیثیت معلوم ہو الہ الا هو فت مخلصین له الدین الحمد لہ رب العالمین المومن 65 وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے آپ کو قرآن کریم اور سنت متحرہ کے مطابق عقیدہ رکھنا ہے اور اسی کے مطابق چلنا ہے اللہ ہی کو پکارنا ہے ارشاد رب العزت ہے وقال ربکم ادعونی استجب 16 تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا صرف اللہ ہی دعا سنتا اور اسے قبول فرماتا ہے میری بیٹی ان آیات کے مطابق چلو انہیں یاد رکھو ان کے مضمون و مدعا کو ہمیشہ نظروں کے سامنے رکھو حتیٰ کہ ان آیات کا مفہوم مقصود تمہارے قلب و دماغ میں رچ بس جائے ان آیات سے تمہاری زبان تر رہے پھر تم اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ ایسے یقین سے سرشار ہو جاؤ کہ اللہ ہی تمہاری آرزو پوری کر سکنے پر قادر ہے اس کی قدرت ہمارے تصور سے بلند و بالا ہے اس کے بعد میں نے اسے مزید سمجھاتے ہوئے کہا شاید آپ میرے حلقہ درس میں طے شدہ طریقہ کار کو فرامش کر چکی ہیں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عملی زندگی گزاریں گے قرآن و سنت پر ہمارا عمل حقیقی اور زندہ ہوگا قرآن کریم کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہی تو ہمارے درس قرآن کی امتیاز خصوصیت ہے اب ہمارا فرض ہے کہ ہمارے حلقۂ درس قرآن کی تمام خواتین دعا کے سلسلے میں قرآن آیات پر عمل کریں آپ بھی اسی دعا کے طریقے کو اختیار کریں ٹونے ٹوٹ کے آپ کے لیے نقصان دہ ہیں دنیا و آخرت کی بہتری اور منفرد صرف آیت قرآن پر عمل کرنے میں مضمر ہے آپ ارشادی لاہی کے مطابق چلے وسطین و بصبری وصلاح و انَََََََ کب اللہ الخوا شینر بکرا فورٹی فائی صبر نماز سے مدد لو بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان بندوں کے لیے مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں یا ان اللہ صابرین سر سورہ ففٹی تھری اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر و نماز سے مدد لو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک پر عمل کرنا ہوگا اقرب ما یقون العبد من هو ساجد فاکثر الدعا مسلم کی حدیث ہے سجدے کی حالت میں بندہ اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے پس دعا زیادہ کیا کرو لہٰذا جب آپ سجدہ کریں تو انتہائی عاجزی انکسار اور گڑ گڑا کر فریاد کریں اس نے قبول کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے آپ ادھر ادھر جانے کے بجائے اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہوں کسی اور کے در پر جانے کے بجائے اپنے گھر میں رہ کر اپنے مولا سے ملیں رات کی آخری تہائی میں بیدار ہو کر اللہ سے مناجات کریں بخاری میں ہے ہمارا پروردگار تبارو کا تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے جب رات کا ایک تہائی باقی رہ جاتا ہے اس وقت تو فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں پکار کو قبول کروں کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کا مطالبہ پورا کروں کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تاکہ میں اسے معاف کر لوں میری پیاری بیٹی آپ ان مبارک لوگوں میں کہاں ہوتی ہیں اگر واقعی آپ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ کی آرزو پوری کرے تو پھر اپنے دل سے شکوک و شبہات کے کانٹے نکال کر پھینک دیجئے آپ کو اللہ کی قدرت میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہونا چاہیے آپ جس بیٹے کے لیے ترس رہی ہیں اللہ کے لیے عطا کرنا کچھ مشکل نہیں آپ کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق استغفار اور تسبیح کی کثرت کریں اپنے خامین اپنے والدین اپنے قریبی عزیزوں رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ اور زیادہ حسن سلوک کریں یاد رکھیے کہ اللہ آپ کی بہت ہی قریب ہے آپ اس کے ساتھ رہیں اللہ کے ماسوا کسی اور کی طرف مائل نہ ہو ارشاد الہی کو ہمیشہ سامنے رکھیے ویزا سال قیبادی انی فنی قریب اجیب دعوت لی لعلہم یرشدون سورة البقرہ 186 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں یہ ہیں اللہ کے ارشادات اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات انہی میں دنیا و آخرت کی سعادت ہے اب آپ بتائیے کہ آپ کب اللہ کی پیشکش کو قبول کر رہی ہیں اور اس پر کب سے عمل شروع کر رہی ہیں پریشان حال خاتون وعدہ کر کے چلی گئیں دن گزرتے گئے دو ماہ سے زیادہ عرصہ گزرا تھا کہ ٹیلی فون کی کال کال آئی میں نے سنا تو یہی خاتون تھی مگر اب کی بار اس کی آواز میں خوشی و مسرت تھی جوش تھا وہ کہہ رہی تھی جب اللہ عظیم کسی ذلیل و محتاج و حقیر بندے پر کرم کرتا ہے تو اسے بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جس کے حاصل کرنے سے یہ بندہ عاجز و ناتواں ہو چکا ہوتا ہے وہ اس کے حصول میں مال اور وقت ضائع کر چکا ہوتا ہے اللہ سبحانہ اس کی مراد اتنی آسانی سے پورا کر دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سبحانہ کی قدرت کاملہ کے سامنے کتنا بے بس و ناتواں ہے میں نے دریافت کیا آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہو کہا میں حمل سے ہوں جی ہاں اللہ نے مجھے دکھ کے بعد سکھ دیا ہے حزن و غم کے بعد خوشی و مسرت سے نوازا ہے لیبارٹری میرے سامنے ہے ہے جو میں نے کہا جی ہاں یہ سب اللہ سبحانہ کا کرم و انعام ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور پورے خلوص سے پورے خلوص سے اللہ کے حضور دعا کی خاتون میں گزشتہ پانچ برسوں میں نامی گرامی مشہور و معروف ڈاکٹروں کے پاس جا چکی ہوں مرد ڈاکٹروں اور خاتون ڈاکٹروں کے پاس میں اپنے پروردگار سے ان پانچ برسوں میں دعا کرتی رہی ہوں مگر یہ دعا رسمی تھی میں نے ہم نے دعاؤں کے الفاظ رٹے ہوئے ہیں مثلا ہمارا رب دیتا ہے ہمارا رب آسانیاں فراہم کرتا ہے ہمارا رب کریم ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم کے دعائیہ یا جملے میرے منہ سے نکلتے تھے مگر ان جملوں کا کوئی اثر میرے دل و دماغ پر نہیں پڑتا تھا میرا جسم میری روح میری عقل ان جملوں کا کوئی اثر محسوس نہیں کرتی تھی زبان پر تو دعائیں رہتی مگر میرا دل دنیا سے متعلق تھا قلب و لسان میں ہم آہنگی نہیں تھی جب اللہ رحمان کی رحمت نے مجھے ڈھانپ لیا تو زبان سے پہلے میرے دل نے آیت قرآن کے اثر کو محسوس کرنا شروع کیا مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا میں نے یہ آیت پہلی بار سنی ہو وقال ربونی استجب لکھوں مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے جسم کا رواں رواں ہر لمحہ اللہ کو پکارتا ہے مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ کانوں سے قرآن سننے اور قرآن سمجھنے محسوس کرنے اور اس پر عمل کرنے میں کتنا فرق ہے اللہ سبحانہ نے اپنی عظیم اور مبارک آیت نازل فرما کر مجھ پر کتنا کرم کیا ہے میں باقاعدگی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے لگی تہجد کی نماز ایک گھنا سایہ دار باغ ہے تہجد کی مبارک ساتوں میں ہی مجھے اللہ کے وجود اس کے قرب اس کی قدرت اس کی قوت اس کی ہماگیری گیری اور ہر چیز پر اس کے تسلط کا احساس ہوا یہ احساس جتنا تہجد کے وقت کبھی ہوتا تھا کسی اور وقت نہیں مجھے مکمل سکون و اطمینان مل گیا میں جب آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار کے سامنے مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کے حضور واحد قادر غالب عطا کرنے والے کی روبرو کھڑی ہوتی تھی تو مجھے اپنے پورے وجود میں سکون و اطمینان کی لہر سی دوڑتی بھی محسوس ہوتی تھی ادھر اللہ سبحانہ نے میرے لیے ایک نشانی مقرر کرنے کا ارادہ فرما لیا مجھے کچھ ایسا ہی احساس ہوا ہم اپنی ساس سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سامنے ایک شال پڑی بھی ہے ایک آواز آئی کہ یہ شال مینا کو دے دینا اس نے مشاعرہ ٹوٹنے ٹوٹنے سے ٹونے ٹوٹکے سے انکار کر دیا ہے میں نے اپنے ساس کے منہ سے جب یہ خواب سنا تو مجھے اپنے پورے جسم میں مسرت کا احساس ہوا ایک گویا میرے لیے میری ساس کی زبانی ایک بشارت و خوشخبری تھی یہی وہ خاتون تھیں جنہوں نے ٹونے ٹوٹکے کے لیے مجھ پر بے حد دباؤ ڈالا تھا اور بہت زیادہ اصرار کیا تھا جب کہ میری طرف سے انکاری تھا تو اللہ سبحانہ نے مجھے اس کا انعام دیا اللہ نے میرے اس عمل کو شرف قبولیت سے نوازا میں نے اپنے آپ سے کہا کیا اللہ نے میری دعا آرزو اور التجا کو سننے نہیں لیا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اس نے مجھ پر کتنا کرم کیا ہے کس شان سے اور کس طریقے سے مجھے نوازا ہے جب ہم میاں بیوی آپس واپس آ رہے تھے یعنی میرا خاوند اپنی والدہ اور اپنی اور میں اپنی ساس سے مل کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو میں نے خاوند سے کہا آپ کی امی نے خواب بیان کیا ہے کیوں نہ ہم لیبارٹری سے ٹیسٹ کرواتے چلیں اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اس حیرت میں شفقت و محبت بھی شامل تھی